اللہ کے محبوب حاضر شمس الدین عظیمی تعارف قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے و صفات پر مشتمل علوم کی دستاویز ہے اللہ تعالیٰ نے جن تجلیات اور انوارات پر کائنات تحلیق کی اور اس کا علم اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے ان تحلیقی قوانین اور فارمولوں میں تصہیر کائنات کا علم پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کو اپنی نعمت بتایا اور اس نعمت کی تکمیل سرور کائنات سیدنا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب و حکمت کی یہ نعمت عالمین میں تقسیم فرما رہے ہیں قرآن پاک کی ابتدائی آیات غار ہرا میں نازل ہوئی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی نشانیوں اور حقیقت کی تلاش میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے آیات الہی پر تفکر انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت رہا ہے جب تفکر کے مسلسل عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن مبارک مکمل طور پر یکسو ہو گیا اور روحانی حواس غالب آگے تو قلب اطہر پر غیب روشن ہو گیا اور فرستاد حق حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا پڑھیے آپ نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ سے لگایا اور دوبارہ کہا پڑھیے آپ نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس طرح یہ مکالمہ اور عمل تین مرتبہ دہرایا گیا اور پھر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی آیات پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی میں نازل فرمایا جو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری زبان ہے اگر قرآن پاک کی آیات کو محض دورانہ مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا دہرا دیتے لیکن آپ نے اقرا دہرانے کی بجائے اس کی معنی اور مفہوم سمجھ کر فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی محلوق ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں افضل اور مقرب ترین گروہ کے سردار ہیں حضرت جبرائیل نے تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر آپ کے سینہ مبارک میں نور اور علم منتقل کیا آیات مبارکہ پر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تحلیق سے متعلق آیات کا علم اللہ کے نور پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیا گیا اقرا بسمی ربی اللہ حلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تحلیق کیا حلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے اقرا و رب اقرا و رب کل اکرام پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے الزی علم البالقلم جس نے انسان کو علم کے ذریعے سکھایا علم الانسان یعلم انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں تحلیق کا علم سکھایا اور آخری آیات میں دین اور اپنی نعمت کی تکمیل کا بیان کیا ہے ابتدائی آیات میں تحلیق کے دو مراحل یا رخ علیحدہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت اربا کی اولین تحلیق کا ذکر ہے اس میں تمام انواع شامل ہیں تحلیق کا یہ مرحلہ وسائل کے بغیر وجود میں آیا دوسرے مرحلے میں انسان کے لیے ایک میڈیم الگ کا بیان کیا گیا ہے الگ عنصری وجود ہے جو روح انسانی کے لباس کی حیثیت رکھتا ہے یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انواع و موجودات میں صرف انسان ہی قابل تذکرہ محلوق ہے اس کی وجہ تحلیق کے مقصد سے انسان کا براہ راست تعلق ہے تحلیق کائنات سے ذات کے اندر موجود لاشمار پوشیدہ صفات کا مظاہرہ ہوا ان صفات کا علم صرف انسان کو سکھایا گیا ہے معرفت اور حقیقت جاننے کی صلاحیت انسان کو عطا کی گئی ہے اور اسی شرف کی بنا پر وہ دیگر محلوقات سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ کی صفات کا علم بھی لامحدود ہے کسی محلوق میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے وہم و گمان حیال ادراک وجدان یا علم میں اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت کا احاطہ کر سکے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جزوی علم انسان کو عطا کیا گیا ہے جو کائنات سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ عطا کردہ یہ کلیل علم بھی انسان کے لیے لامحدود وسط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہیں ذاتی باری تعالیٰ نے اس کائنات کو امر و حلق کے تحت تحلیق کیا غیب کے علوم میں علم القلم علم الکتاب یا علم الاسما اور عالم امر کے قوانین اور فارمولے شامل ہیں جبکہ عالم شہادت میں عناصر کے علوم کار فرما ہے صفات یا نور کے تنزل سے روشنی رنگ اور عناصر بنتے ہیں قرآن پاک میں تحلیق کے دونوں رخ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں مادہ بھی اللہ کی تحلیق اور علم الہی ہے جو قلم لوہ امر کے زون سے گزر کر عناصر کا رنگ اور روپ اختیار کر لیتا ہے پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت کن کون ہوا اور اروا تحلیق ہوئیں دوسرے مرحلے میں الست بربی کم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اروا کو اپنی صفات کا مشاہدہ اور تعارف کروایا تیسرے مرحلے میں احسن تقویم کے تحت ان صفات کا علم انسان کو سکھایا گیا لیکن چوتھے مرحلے میں جب انسان عالم دنیا یا اسف سافلین میں پیدا ہوتا ہے تو کائناتی شعور سے پستر مادی شعور میں داخل ہو جاتا ہے اس طرح تحلیق کتاب المبین لوہے محفوظ اور عالمی مثال سے گزرتی ہوئی عالمی دنیا کے مادی شعور میں داخل ہو جاتی ہے اجتماعی شعور کے مقابلے میں انسان انفرادی شعور میں اتنا محدود ہو جاتا ہے کہ روزے ازل کیا گیا عہد مشاہدہ اور علم الاسما کے تحت نیابت و خلافت کا منصب اور علم پس پردہ چلا جاتا ہے اور انسان زمان و مکان کا پابند اور وسائل کا محتاج بن جاتا ہے انسان کا مادی شعور اتنا محدود ہے کہ وہ مظاہر یعنی آسمان سورج چاند آگ پتھر حتیٰ کے حیوانات کو بھی اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے جبکہ فطرت کی آفاقی نشانیاں انسان کی عقل و شعور کو مادے کے پس پردہ موجود ایک کائناتی حقیقت یعنی روح کے شعور و حواس کی آگاہی بہشتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عالمین زمان و مکان سے آزاد اور وسائل پر حاکم ہے صاحب کی حیثیت سے محلوق پر حکمران اللہ کا نائب اور حلیفات ہے اسفل السافلین اسف السافلین کے مادی شعور میں احسن تقویم کے روحانی اصاف کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع کیا جو پیغمبر آہر الزما سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم شہادت یعنی دنیا میں آمد کے ساتھ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء اکرام علیہ وسلام کے موجزات اور واقعات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے جس سے عالم شہادت اور عالم غیب کی تفہیم ملتی ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے ہم نے ایک کتاب اتاری تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر تکالیف کو بیش بہا قربانیوں کے ساتھ برداشت کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجاز و کمال ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں موجود علم نو انسانی تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے اور قرآن کا سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے اقرا اقرا کے ذریعے اللہ کے محبوب نے نوہ انسانی کو محدود اور مقیت اور مجبور و پابند شعور سے نجات دلا کر توحید پر جمع فرمایا انسان کا رشتہ براہ راست اللہ سے جوڑ دیا اور یہ حقیقت دوبارہ نوح انسانی کے شعور میں آ گئی کہ انسان کا اللہ سے براہ راست ایک رشتہ اور تعلق ہے میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تو تمہارے اندر ہوں تم دیکھتے کیوں نہیں میں تو تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہوں زیر تفکر علم دو حصوں پر مشتمل ہے ایک علم شریعت یا فعال اور دوسرا علم معرفت یا حال کہلاتا ہے دونوں علوم کا منبع قرآن پاک ہے جبکہ مقصد اللہ سے براہ راست ربط قائم کرنا ہے شریعت سے جسم لباس جگہ کی کیفیات سمت رکت اور اوقات کا تعین نیت تکبیر قیام رکو سجدہ تلاوت تسبیحات درود شریف دعا اور سلام کا علم اور دیگر قوانین ملتے ہیں جبکہ علم معرفت میں مرتبہ احسان کے ذریعے بندہ عبادات کے دوران اپنی رگے جا سے قریب اللہ کے سامنے حاضری کا مشاہدہ کرتا ہے یا اس کا دھیان و گمان کرتا ہے جو کوئی بھی اس کی راہ میں کوشش اور جدوجہد کرے گا اللہ ضرور اسے اپنا راستہ دکھائے گا بندہ فرائض کے ساتھ نوافل سے اس کا ربط اور قرب چاہتا ہے تو پھر وہ بندہ کو اپنا بنا لیتا ہے اور اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اگر بندہ اسے پکارے تو وہ جواب دے اور بندہ کچھ مانگے تو وہ اسے عنایت کرے پھر اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اللہ اس کی بسارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے علم اور مشاہدہ مومن کی صفت ہے جبکہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا الگ الگ بات ہے کم علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مومن بن گئے ہیں حالانکہ ایمان تو ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا اور یہ تو فقط مسلمان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو خصوصی طور پر کتاب و حکمت عطا کی ہے اور یہی علم انبیاء کا ترکہ یا ورثہ ہوتا ہے رب العالمین نے اپنے محبوب سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل فرمائی اور اپنی تمام نعمتیں عطا کی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ علم عطا کیا گیا کہ آپ کی امت کا ایک عالم بنی اسرائیل کے نبی کے برابر ہے وہی ہے جس نے ہواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات کھول کر بتاتے ہیں اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں ورنہ اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے رسول اللہ نے فرمایا میں اپنے بعد کتاب کی کتاب اور اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ آپ کا علم ہے شریعت اور آپ کے علم کے دو رخ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی علم کے دونوں شعبوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی تعمیر کے وقت متہم حضرت رفیع الدین رحم اللہ نے حاب دیکھا کہ نبی آہر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں آپ کے دستے مبارک میں اسا ہے آپ نے مولانا سے فرمایا شمالی جانب جو بنیاد کھو دی گئی ہے اس سے سہن مدرسہ چھوٹا رہے گا آپ نے اسا مبارک سے دس بیس گز شمال کی جانب ہٹ کر نشان لگایا اور فرمایا بنیاد یہاں ہونی چاہیے تاکہ مدرسے کا سہن وسیع رہے ہاپ کے بعد علی الصبح مولانا سید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگایا ہوا نشان موجود پایا اور پھر اسی نشان پر بنیاد کر مدرسے کی کی تعمیر شروع حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب عرفان بزرگ تھے آپ کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد مبارکہ پر آپ عرض مقدس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور جنت المعلہ میں مدفون ہوئے حضرت مولانا قاسم نانو طبی رحم اللہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ آپ کے مردین میں شامل تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری میزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری نے دس سال کی محنت شاکہ کے بعد حدیث مبارکہ کی کتاب سنن ابی دعود کی ایک عظیم و شان اور بے مثال شرح عربی زبان میں تحریر فرمائی جس کا نام بزل المجہود فی حل سنن ابی دود ہے ابھی شرح کے دو ہزار صفات مکمل ہوئے تھے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ نصیب ہوئی آپ نے فرمایا آپ میرے پاس مدینہ تشریف لے آئیے حضرت مولانا دوسرے ہی دن مدینہ منورہ روانہ ہو گئے شرح کا بقیہ حصہ وہاں جا کر مکمل کیا اور اس موقع پر علماء مدینہ طیبہ کے لیے شاندار ضیافت کا اہتمام فرمایا چھ ماہ بعد وصال فرمایا اور جنت البقی میں مدفون ہوئے حضرت مولانا محمد ذکریہ رحم اللہ ان کے حلیفہ تھے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کے علم دوسرا شعبہ علم لا دنی کی براہ راست نگرانی فرماتے تھے علم کتاب کا یہ شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ ہاتھ ہے جو آپ کی آل و اصحاب پر منتخب افراد میں خاص طور پر منتقل ہوتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے حکمت ادا کرتا ہے اور جسے حکمت ملی اس کو بے شک حیر کثیر ملی اور نعمت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو مند ہیں حضرت امام حسن عسکری رحم اللہ علیہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیارہویں امام ہیں ان کی اولاد میں سے ایک بزرگ حضرت فضیل مہدی عبداللہ عرب رحم اللہ مدینہ منورہ سے مدارس تشریف لائے آپ کی نسل میں ناگپور کے مشہور بزرگ تاج الاولیاء واقف اسرار الرموس اور حضرت بابا تاج الدین اولیا رحم اللہ اور حامل علم دنی صدر الصدور حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا رحم اللہ گزرے ہیں بابا تاج الدین اولیا رحم اللہ نے اپنے نواسے سے حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا رحم اللہ کی نو سال تک روحانی تربیت فرمائی تقسیم ہند کے بعد حضرت حسن اہرا سید محمد عظیم برحیا رحم اللہ کراچی تشریف لے آئے اور سلسلہ سہر وردیہ کے بزرگ کتب ارشاد حضرت ابو الفیض کلندر علی سہروردی سے بیت ہوئے جنہوں نے تین ہفتہ میں تعلیمات مکمل کر کے خلافت عطا فرمائی حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیہ رحم اللہ المعروف حضور کلندر بابا اولیا رحم اللہ کو بابا تاج الدین رحم اللہ سے براہ راست اور مدرجہ ذیل بزرگان سے بطری کے اویسیہ علم و فیض منتقل ہوا اور آپ رحم اللہ ان تمام سلالسل کے ہانوادہ ہیں ان میں حضرت شیخ نجم الدین قبرا رحم اللہ حضرت شیخ ظنون مصری رحم اللہ حضرت امام موسا کاظم رحم اللہ حضرت ممشاد دینوری رحم اللہ حضرت شیخ عبد القادر جلانی رحم اللہ حضرت با یزید بستامی رحم اللہ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحم اللہ حضرت مصری رحم اللہ علیہ شامل ہیں ان بزرگان حق سے تعلیمات مکمل ہونے کے بعد سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اہرا سید محمد عظیم برحیا المعروف کلندر بابا اولیا کو براہ راست علم عطا فرمایا حسن اہرا کا خطاب بھی سیدنا حضور علیہ وسلات ان کی بارگاہ اقدس کا عطا کردہ ہے حضرت کلندر بابا اولیا رحم اللہ کے شاگرد شیخ الحضرت حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ کی درخواست پر حضور کلندر بابا اولیا نے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی بنیاد رکھنے کی درخواست سرور کائنات فہر موجودات سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول فرمانے کے بعد سلسلہ عظیمیہ قائم کرنے کی اجازت عطا فرما دی اور حضرت کلندر بابا اولیا امام سلسلہ عظیمیہ ہوئے آپ نے اشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ علی کا روحانی تربیت فرمائی اور اپنا ذہن اور علم الشیخ عظیمی کو منتقل فرمایا حضرت کلندر بابا اولیا کے انتقال کے بعد الشیخ حضرت حاجہ شمس الدین عظیمی مدز اللہ علی ہانوادہ سلسلہ عظیمیہ کے منصب پر فائز ہوئے حضرت کلندر بابا اولیا اور مذکورہ بالا بزرگان کے فیض کے علاوہ الشیخ عظیمی صاحب کو مندرجہ ذیل اصحاب اور بزرگان سے براہ راست اور بطری کے اویس یا فیض منتقل ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ایوب انصاری حضرت سیدہ بی بی فاطمہ حضرت سیدہ بی بی زینب حضرت رابعہ بصری حضرت امام موسیٰ رضا کاظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضرت ابو الحسن علی حجویری داتا گنج بخش حضرت حاجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت شاہ عبداللطیف امام بری حضرت لال شہباز قلندر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی حضرت بو علی شاہ قلندر حضرت شاہ دولہ دریائی حضرت بہاؤ الدین سہروردی سہربردی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری حافظ فخر الدین حلیفہ حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری اور حضرت چودھری اقبال شیخ الحدیث حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری علم کال کے ساتھ ساتھ علم معرفت و طریقت کے حامل بزرگ ہیں آپ نے اپنا روحانی علم اور ورثہ اپنے پودے الشیخ حضرت حاجہ شمس الدین عظیمی اللہ اعلیٰ کو منتقل کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریات فرمایا کہ آپ کس بنیاد پر یہ علمی ورثہ منتقل کرنا چاہتے ہیں حضرت مولانا نے مقبول دربار رسالت شرح سنن ابی داود سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس میں پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر کو شرف قبولیت بخشا اور کتاب کے حاشیہ پر دست مبارک سے اجازت تحریر فرما دی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے الشیخ عظیمی متضلہ اعلیٰ کو چہار سلاسل چشتیا سہر وردیا نقش بندیا اور قادریہ میں حلافت عطا ہوئی الشیخ حضرت حاجہ شمس الدین عظیمی مجزل اعلیٰ میزبان رسول کریم حضرت ابو ایوب انصاری رحم اللہ کی اولا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے روزہ پاک پر حاضری کے موقع پر مراقبہ میں آپ نے اشیخ عظیمی کو گلے سے لگایا اشیخ عظیمی نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے سینہ مبارک سے نور کی ایک شعا نکلی اور ان کے سینے میں جذب ہو گئی حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہونے والا یہ نور جو میرے پاس آپ کی امانت تھا آج میں نے وہ امانت آپ کو منتقل کر دی اشیخ عظیمی کو اللہ کے محبوب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری کی سعادت ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے مقدسہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صفات حمیدہ اور مقام محمود کے وسیلہ انبیاء مرسلین حضرت جبریل امین اور اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سرور کائنات سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لدنی عطا فرمانے کی درخواست کی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا حاجہ ابو ایوب انصاری ان کے بیٹے ہم تجھے قبول فرماتے ہیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا حضور کلندر بابا اولیا امام سلسلہ عظیمیہ نے الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ اعلیٰ کی سولہ سالہ تک سولہ سال تک تربیت فرمائی حضرت عظیمی صاحب شب و روز اپنی مرشد کی خدمت میں حاضر رہے الشیخ عظیمی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دربار رسالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی درخواست پیش کر سکتا ہے بندے کو ذہنی اور قلبی طور پر رسول اللہ اور اپنے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ استوار کر کے نہایت آجزی اور انکساری سے یہ درخواست پیش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے کی گئی یہ درخواست قبول کر لی جاتی ہے صلی اللہ تعالی حبیب ہی محمد وسلم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ ہیں ہے جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے اور میں بھی اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں لہٰذا بھی اس رحمت سے ظہور ضرور مستفیض ہو جاؤں گا بس ایک پردہ حائل ہے اور اس پردے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور کرم اٹھا سکتا ہے ادب اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء حسنہ کے وسیلے سے مراد پوری ہونے تک یہ درخواست پیش کی جائے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صفات حمیدہ اور مقام محمود کا واسطہ پیش کیا جائے انبیاء مرسلین حضرت جبرائیل امین اور اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے متواتر مانگا جائے تو دربار رحمت جوش میں آ جائے گا اور آپ اس رحمت سے سراب ہو جائیں گے اولیاء اللہ بھی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف حمیدہ سے اس طرح فیضیاب ہوتے ہیں کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک کے تحلیقی قوانین سیدنا حضور کے مقام پر اور سیرت طیبہ کے روحانی پہلو پر مرشد کریم حضرت حاجہ شمس الدین عظیمی مدزل عالیہ ہانوادہ سلسلہ عالیہ عظیمہ کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے ان ارشادات پر تفکر سے انسان کے اندر موجود غیب کے عالمین اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام اور امانت الہی سے آگاہ ہو جاتا ہے قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور مشاہدے سے انسانی ذہن اور علم کو وسط ملتی ہے اور وہ زماں اور مکا کی پابندی سے آزاد ہوتا جاتا ہے صدیوں پر محیط عالمین کا سفر چند لمحات میں مکمل ہو جاتا ہے اس شوری ارتقاء سے انسان کی سکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر محیط اپنے من میں موجود اپنی رگے جہاں سے قریب ہستی اللہ کی زفات کا مشاہدہ کر لیتا ہے مرشد کریم کے ذریعے سالک کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ذات اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و نسبت سے ہم سب کو یہ دولت سرمدی نصیب فرمائے آمین ڈاکٹر محمد طارق عظیمی کوئٹہ سیرت طیبہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے جس ذات پاک کے ذکر کو خود اللہ تعالیٰ بلند فرما دے اس ہستی کے متعلق کسی کا کچھ کہنا عقیدت تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا آج کے مادی دور میں نہایت محبت عقیدت اور احترام سے لوگوں کا سیرت طیبہ کی محافل میں شریک ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت بلند درجات عطا فرمائے ہیں اور ہمارے دلوں میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزین ہے ہر دور میں علماء فضلہ دانشوروں اور عقیدت مندوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کی پردہ کشائی کی ہے صحابہ اکرام تابین تابعین اولیاء اللہ علماء اکرام مفسرین محدثین اور مفکرین ہر زمانے میں سارے شعور کے ارتقاء کے مطابق کچھ نہ کچھ کہتے رہے لیکن چودہ سو سال میں بھی سیرت طیبہ کے کسی پہلو کا احاطہ نہیں ہو سکا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یا سیرت طیبہ پر صدیوں سے بے شمار کتب تحریر کی جا رہے ہیں اور خصوصی بات یہ ہے کہ جس کتاب کو بھی دیکھا جائے اس میں ایک نئی کشش چاشنی اور گداز ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بے شمار پہلو شامل ہیں حضور پاک کی سیرت پر لکھی گئی لاکھوں کتابوں میں آپ کے اہلاک کردار اور سپاہ سلاری وغیرہ کے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں حضور پاک کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جو نوع انسانی یا امت مسلمہ کے سامنے نہ آیا ہو اس سلسلے میں مجھے بھی شوق ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف توجہ کر کے اظہار تمنا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قابل تو نہیں ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت پاک پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں روحانی گوشے اجاگر کیے جائیں الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس گزارش کو شرف قبولیت بخشا میں بہت عرصہ اس سلسلے میں متفکر رہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ تقاضا پیدا کر دیا ہے تو میں کسی طور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو روحانی نقطہ نظر سے بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں پھر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا اور اس کام کی ابتدا ہوئی اور کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار میں سے دو جلدیں مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبول فرمائے اور مجھے یہ توفیق اور ہمت دے کہ میں مزید دو جلدوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مکمل کرنے کے قابل ہو سکوں اب تک میں نے ستائیس کتابیں لکھی ہیں اور کسی کتاب کے تحریر کرنے میں مجھے کبھی ذوف محسوس نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے دماغ پر انسپائر کیا میں تحریر کرتا چلا گیا لیکن اس کتاب کو تحریر کرنے کے دوران میں نے یہ عجیب بات محسوس کی کہ ہر سطر تحریر کرتے ہوئے مجھ پر سرشاری کی کیفیت غالب رہی ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے دو جلدیں مکمل ہو گئیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس حصے کا بن بغور مطالعہ کیا جس میں حضور نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی اس زندگی میں ایسی تکلیف اور اذیت نہ تھی جو حضور کو نہ دی گئی ہو یتیمی صدمات خاندان کا دباؤ اہل قریش کے ظلم و ستم مکہ والوں کا بائیکاٹ حتیٰ کہ جان لینے کی کوشش یہ وہ ناقابل بیان واقعات ہیں جنہیں میں نے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں جمع کیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ حضور پاک کی وہ زندگی کو مختصراً پیش کروں جس میں آپ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بے شمار اذیتیں اور تکلیف برداشت کی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کمر نظر کرم کے طفیل میں چاہتا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ کے معجزات کی سائنسی توجيح بیان ہو جائے رسول اللہ کے معجزات سے ہم سب واقف ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن میری روح کا تقاضا تھا کہ یہ بات بیان کر دی جائے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے میں سائنسی علوم کیا تجھی پیش کرتے ہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ چاند کیا ہے چاند کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا تو اس کے ٹکڑے کیسے ہو گئے میرا خیال تھا کہ اگر اس معجزے کی سائنسی تجھی پیش کی جائے تو دور جدید کے پڑھے لکھے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم اقوام پر کو بھی ایک نئی روشنی ملے گی اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا یہ بالکل درست ہے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا لیکن کنکریوں نے کلمہ کیسے ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کون سا قانون اور حکمت تھی جس کے تحت کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو درخت آپ کی تعظیم میں جھکے پہاڑوں نے آپ کی عظمت کا اقرار کیا اور کوئی بوٹی پودا اور پھول ایسا نہ رہا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جھک کر آپ کی عظمت کا اظہار نہ کیا ہو سوال یہ ہے کہ پودے اور درخت کیسے جھک گئے میں نے کتاب محمد رسول اللہ جلد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی موجودہ سائنسی علم کی روشنی میں تجھی پیش کی ہے تاکہ سائنسی علوم کے حامل تعلیم یافتہ افراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک پر کتاب نازل فرمائی سب جانتے ہیں کہ آپ امی نبی تھے لیکن آپ کی عظمت اور شان ہے کہ جس انسان نے کبھی پڑھا نہ ہو اور مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو دست کرنا تک نہ جانتا ہو اس معزز اور محترم ہستی نے قرآن جیسی عظیم کتاب نوح انسانی کو عطا فرما دی قرآن پاک میں ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں شریعت تاریخ ماد شریعت شریعت اس امر سے متعلق قانون ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کیسے گزارے کاروبار کس طرح کریں والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں قوم اور ملک کے کیا حقوق ہیں مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا پورا قانون بیان کیا ہے تاریخ قرآن پاک کا ایک حصہ تاریخ ہے جتنے بھی پیغمبران اسلام تشریف لائے ان کی اقوام اور ادوار کا تذکرہ اس میں شامل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہاب کی زندگی کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں زمان و مکان سے آزاد ٹائم لیس نیس یعنی لا زمانیت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں پریزرویشن اور ریفریجریشن کا مکمل قانون اور فارمولہ میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک میں تاریخی اعتبار سے جو واقعات اور قصص ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے اس فقیر کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اللہ کرے میں آج اس بندہ اس کا تیسرا حصہ معاد سے متعلق ہے انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا اس دنیا میں کس طرح اور کیوں آیا ہر پیدا ہونے والا انسان اس دنیا سے کہاں چلا جاتا ہے اس سائیکل کے بہت سے ادوار ہیں اگر اس کا مختصر تذکرہ کیا جائے تو ترتیب یہ بنتی ہے انسان عالم اروا میں تھا عالم اروا کے بعد کتاب المبین میں کتاب المبین کے بعد لوہے محفوظ میں لوہے محفوظ کے بعد بیت المامور میں بیت المامور کے بعد عالم برزخ میں اور عالم برزخ کے بعد وہ عالم ناسوت میں آ گیا عالم ناسوت سے عالم عراف میں عالم عراف سے نفخہ سور میں نفخہ سور سے عالم حشر و نشر عالم و حشر و نشر سے یوم میزان میں یوم الحساب یوم الحساب سے جنت یا دوزخ میں اور پھر عبد اور عبدالعباد میں منتقل ہو گیا یہ ساری باتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ یہ سارے حقائق ابھی تک امت مسلمہ میں نوح انسانی کے سامنے نہیں آئے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اسلاف یہ باتیں نہیں جانتے تھے رسول اللہ کے وارث علماء باطن اولیاء اللہ یہ سب باتیں جانتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ رسول اللہ سے مجھے علم کے دو لفظ ملے ایک لفظ میں نے ظاہر کر دیا اور ایک لفظ میں نے چھپا لیا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ علم بھی کچھ چھپانے کی چیز ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر میں نے یہ لفظ بیان کر دیا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے انہوں نے یہ علم اس لیے چھپایا کہ عام لوگوں کو شعور اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا چودہ سو سال کے بعد نوح انسانی کے شعور میں اتنا ارتقاق ہو گیا ہے کہ وہ انسان کا ذہن اب وہ چیزیں سمجھنے لگا ہے جو چودہ سو سال پہلے نہیں سمجھتا تھا مثلا radio television camera computer لاسکی نظام مواصلات سیٹلائٹ نظام کے ذریعے زمین کے اندر اور آسمانوں کی وسط میں دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ اگر صرف ایک سو پچاس سال جاتا کہ ریڈیو بچتا ہے ٹی وی پر تصویریں آتی ہیں ڈش اینٹینا کا نظام ہوتا ہے اور ان چینلز پر ساری دنیا کے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ کہ کراچی سے امریکہ بات کی جا سکتی ہے اور امریکہ سے پاکستان بات کی جا سکتی ہے بلکہ ٹیلی فون کے ساتھ تصویر بھی سکرین پر آ جاتی ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا کیونکہ علم محدود تھا اور اس لیے انسانی شعور بھی محدود تھا انسانی شعور محدود ہونے کی بنا پر ہی حضرت ابو حریرہ نے فرمایا میں نے ایک لفظ جو انسانی شعور کے مطابق ہے وہ ظاہر کر دیا اور جو لفظ انسانی شعور کی سکت وہ میں نے چھپا لیا ہے آج چودہ سو سال بعد انسانی شعور میں اتنی سکت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی بات کو دلیل اور حکمت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے حضرت بابا کلندر اولیا رحم اللہ نے اپنی کتاب لوہ و قلم میں فرمایا ہے میں یہ کتاب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لکھ رہا ہوں یہ کتاب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب نوح انسانی کی شعوری سکت اتنی ہو گئی ہے کہ اگر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ علم کا ایک لفظ میں نے چھپا لیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بدتریج ظاہر کیا جائے تو انسانی عقل اسے سمجھ کر اس سے استفادہ کر سکتی ہے آدمی کے اندر کوئی بھی قابلیت اس کی ذاتی نہیں ہوتی ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کی طرف سے کسی فرد پر اشعار انسپائر ہوتے ہیں تو وہ شاعر بن جاتا ہے اسی طرح ہر آدمی ادیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر ادب انسپائر ہوتا ہے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے انتہا یہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو انسان کھانا بھی نہیں کھا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا کھانے کی اطلاع نہ ملے اگر اس کے ذہن میں پانی پینے کا خیال نہ آئے تو کوئی انسان پانی بھی نہیں پی سکتا اگر دفتر جانے کا خیال نہ آئے تو کوئی انسان دفتر نہیں جا سکتا اگر اس کے ذہن میں شادی کا خیال نہ آئے تو وہ شادی نہیں کر سکتا دنیا کی چھ ارب آبادی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں کسی فرد نے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اسی سال کی عمر میں زندگی کا کوئی ایک عملی خیال آئے بغیر انجام دیا ہو کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں کسی ایک خواہش جذبہ یا عمل کو بغیر خیال آئے سر انجام نہیں دے سکتا لوہے محفوظ کے قانون کے مطابق ہر پندرہ سیکنڈ بعد ایک خیال سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے اسی سال کی عمر میں پندرہ سیکنڈ فی حساب سے آدمی کا ذہن کروڑوں اطلاعات مصول کرتا ہے وہ ان حیالات کے تابع آدمی کروڑوں میں سے چند امور کو سر انجام دیتا ہے جب آدمی خیال آئے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ آہر خیال آتا کہاں سے ہے جیسے ریڈیو کی نشریات ایک خاص فریکوینسی پر ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتی ہیں جب یہ ریڈیو سیٹ اس فریکوینسی کے مطابق آن ہو جاتا ہے تو اسٹیشن کی لہریں سیٹ پر نشر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح جب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی کا کوئی عمل حیال آئے بغیر کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے حیال کہیں سے آ رہا ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ حیال کہاں سے آ رہا ہے تفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ حیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے یہ انسان کے ذہن کی محدودیت ہے کہ وہ چند حیال فی ہزار وصول کرتا ہے اور ان میں بھی اپنی ذاتی اغراض شامل کر کے اس پر عمل کرتا ہے مثل بھوک ایک تقاضا اور خیال ہے اس کے لیے آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ روٹی کھائے اب اس خیال کو مثبت یا منفی طرز فکر پہنانا انسان کے اختیار ہے مثبت طرز فکر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے جس میں آدمی محنت کر کے روٹی حاصل کرتا ہے جبکہ منفی طرز فکر شیطانیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کے تحت آدمی محنت کے بجائے چوری کر کے روٹی کھاتا ہے حیال کا منبع یا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا حالانکہ انسان کی زندگی بجائے خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے حیال نہ آئے تو زندگی منجمد ہو جائے گی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کی رگے جاں گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ نہ بکل بیک محیط میں وہ ذات اکبر ہوں کہ میری صفات نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے تم اس احاطے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے کالو ان اللہ و ان نہ راجیون ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ ایک دائرہ ہے جس میں انسان کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے علماء بادن کہتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کا نور ہے یہاں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر قائم ہو ماد کی یہی تعریف ہے ماد میں علو اروا بھی ہے فرشتوں کی اقسام جنات اور انسان بھی ہیں وعد ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کی طرح کروڑوں دنیاں آباد ہیں اور لاشمار کہکشانی نظام موجود ہیں سات آسمان عشق و بیت المامور کی تفصیلات کا علم ہمیں موت سے حاصل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کیا جائے تو ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل حضور کی اپنی ذات کے لیے نہ تھا حضور نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا حضور نے جو کچھ بھی سوچا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور نسبت سے سوچا اور جو پیغام پہنچایا وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پہنچایا امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی محترم کے نقش قدم پر چل کر رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور اس مطالعے کے بعد جب یہ حقیقت آشکار ہو کر رسول اللہ نے کہ رسول اللہ نے جو عمل بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو امت کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں ہماری کسی سے دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اگر ہماری کسی سے دوستی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اگر کھانا کھائیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اگر پانی پیئے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اپنی محلوق کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا ہے خود اللہ تعالیٰ کوئی احتیاج نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ نہ تو پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے نہ گھر میں رہتا ہے یہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ محلوق کے لیے پیدا کیے ہیں امت مسلمہ اگر اس بات پر اپنی زندگی قائم کر لے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے تو ہم نہ صرف رسول اللہ کی طرز فکر سے واقف ہو جائیں بلکہ ہمیں رسول اللہ کی نسبت منتقل ہو جائے گی شعوری ارتقاء انسان کی عظمت اور شرف جس فضیلت یا بنیاد پر قائم ہے وہ بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی پر ایک ہستی کا کنٹرول کچھ اس طرح ہے کہ اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے انبیاء اکرام اس ہستی کی توحید کا ذکر ایک تسلسل سے کرتے چلے آئے ہیں توحید کی دعوت اور اس کا پرچار نہایت شدت اور تسلسل سے کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کے جد امجد اور وارث ہیں اس دور کا شعور آج کی انسانی شعور سے بہت کم اور محدود تھا اس وقت انسان کو معاشرت یعنی مکان لباس اور خوراک سے متعلق اتنا شور بھی نہیں تھا کہ وہ گھر بنا سکے ایجادات کر سکے یا اعلیٰ غذا استعمال کرتا ہو حقائق یہ یہی کہ اولاد آدم خدرو پودروں خدرو پودوں جڑوں اور پھلوں کو بطور غذا استعمال کرتی تھی درختوں کے بڑے بڑے پتے اور جانوروں کی کھال ان کا لباس ہوتا تھا آہستہ آہستہ انسانی شعور نے ترقی کی پتھر کے دور سے معاشرت اور بدوباش کا آغاز ہوا آگ کی دریافت سے انسان دھات اور لوہے کے دور میں داخل ہوا اور اس طرح ترقی کرتے کرتے انسانی شعور میں وسط پیدا ہوتی چلی گئی اللہ تعالیٰ نے بنی و انسان کو توحید پر قائم رکھنے کے لیے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا انبیاء اکرام تشریف لاتے اور ان کی تعلیمات پر عمل ہوتا لیکن جیسے ہی وہ پردہ فرماتے اور کچھ وقت گزرتا نوح انسانی گمراہ میں مبتلا ہو جاتی لوگ انبیاء کی تعلیمات میں اپنی مصلحت اور ضروریات کے مطابق تحریفات کر دیتے انبیاء اکرام کے بعد ہر دور میں ایک ایسا گروہ آتا رہا جو ان کی تعلیمات کو اپنی ذاتی مفاد اور منفت کے مطابق ڈھال لیتا ان مطلب پرست افراد کی چلاکی اور ایاری سے سحر و بت پرستی کا دور شروع ہوا بت پرستی اور سحر کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان بتوں کے درمیان بھی حفظ مراتب کا خیال رکھا گیا ہے چھوٹا بت بڑا بت اور سب سے بڑا بت بت پرستی کے کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ ان بتوں کا بھی کسی نادینا ہستی سے تعلق قائم نہ کیا گیا ہو تمام تر مظاہر پرستی بت پرستی مادہ پرستی اور شرک یا کفر کے باوجود تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور غالب نہ رہا ہو تاریخ میں عبرانی سیرانی کلدانی امیری عربی اور دیگر اقوام کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے ان قصائص میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہمیشہ غالب رہا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بت پرستی اور شرک میں بھی انسان مجبور ہے کہ وہ ایک مفوک الفطرت ہستی کا تذکرہ کرے کہ جس کا تذکرہ بت پرست بھی کرتے ہیں شرک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست سے قبل عرب شعرا کی طرز فکر پر غور کیا جائے تو ان کی شاعری کا یہ تصور بطور ہاتھ سامنے آتا ہے کہ وہ بتوں کی طاقت اور صفات کو ایک ہستی کی طرف ضرور موڑ دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں مثلاً عذاب کرنے والا بت رحم کرنے والا بت بارش برسانے والا بت یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پتھر کی صورت میں ڈھال کر سامنے رکھ لیا تھا شرک کے کے معنی ہوئے کہ توحید برخلاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست تک معاشرتی ترقی اور انسانی ذہن کے ارتقاء کے باوجود شعوری پستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ شریف میں تین سو ساٹھ یا تین سو نوے بت رکھے ہوئے تھے اہل مکہ کی ذہنی پستی اور شعوری جہالت کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہاتھ سے تراشے گئے یا رقم سے خریدے ہوئے بتوں کو خدا مانتے اور ان کو پوچھتے تھے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر بتوں کی حرمتی ہو گئی تو ہمیں نقصان ہوگا ان سے منتے اور مرادیں مانگی جاتی تھیں اور ان کے حضور چڑھاوے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں یہ تمام صورتحال کسی طرح بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے وقت اہل قریش یا اہل مکہ اعلیٰ انسانی شعور کے حامل تھے اس دور میں دوسری اقوام اور مذاہب کے افراد بھی اس بات کی انہیں اجازت تھی کہ وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بیت اللہ میں عبادت کر سکے وہاں یہودی اور عیسائی بھی آتے تھے جو بتوں کو نہیں مانتے تھے اور اپنی نماز اور ذکر وغیرہ کرتے تھے لیکن ان لوگوں میں بھی اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی وہ ان بتوں کا انکار یا بتلان کر سکیں اور اس بارے میں کوئی آواز اٹھا سکیں حتیٰ کہ عرب میں حج بھی ہوتا تھا اور تمام اہل عرب بیت اللہ شریف کی عقیدت میں مکہ میں جمع ہو کر حج ادا کرتے تھے لیکن اہل عرب میں سے کسی کو بھی جرت نہیں تھی کہ بتوں کے خلاف بات کر سکے جہالت کا عالم یہ تھا کہ قتل و غارت اور لوٹ مار عام تھی لڑکیاں پیدا ہوتی تو اس امر کو باعث شرم جانتے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے آزاد لڑکوں کو پکڑ کر غلام بنا لیتے اور ان کی حرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں عورتوں کی حرید و فروخت اس طرح کی جاتی تھی جس طرح بھیڑ بکریاں فروخت کی جاتی تھیں وحشت و بربریت اور جہالت کے اس دور میں جہاں قتل و غارت گری اور لوٹ مار عام ہو آزاد مردوں کو غلام بنا لیا جائے عورتوں کی حرید و فروخت ہوتی ہو لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا رسم ہو اور رسم و رواج میں لا قانونیت ہو تو ہم اس قوم کو کسی بھی طرح باشعور نہیں کہہ سکتے آدم علیہ السلام کے دور سے مکہ کی معاشرت تک جو عمومی شور منتقل ہوا اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ کے لوگ انسانی شعور کے حامل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور شعور انسان کی ارتقاء کی تکمیل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس فرمایا ایک مرتبہ ہانہ کعبہ میں ایک اجلی قربانی پیش کی گئی جس سے بیت اللہ شریف کے غلاف نے آگ پکڑ لی اور اس کی دیواریں کمزور ہو گئیں ہان کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جب تک جلی ہوئی دیواروں کو مسمار نہ کیا جائے نئی بنیادیں رکھ کر تعمیر شروع نہیں کی جا سکتی مکہ کے تمام سردار اور بڑے بڑے عمرہ اور روسا جمع ہوئے کہ ہانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے لیکن کسی ایک آدمی میں بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہانہ کعبہ کی دیوار منہدم کر سکے ہر آدمی اس بات سے زدہ تھا کہ اگر ان دیواروں کو گرایا گیا تو تباہی اور مصیبت آ جائے گی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہانہ کعبہ کے نیچے ایک تہانہ موجود تھا جہاں لوگ نظر و نیاز کے لیے سونا اور سکے ڈال دیتے تھے لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ و جواہرات کے ڈیر پر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا رہتا ہے مشہور ہے کہ جہاں سونا اور ہزانے خانہ کعبہ میں آگ اور دیوار گرنے سے وہ ازدہ باہر آ کر بیٹھ گیا اور اس ازدہے کو اب مارنے کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا کہ اگر اس ازدہے کو مارا گیا جو خانہ کعبہ میں حفاظت کرتا ہے اور اس کے ہزانے کی حفاظت کرتا ہے تو ادبار آ جائے گا اور ازدہا اسی زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر نہیں چاہتے پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پرندہ اٹھتا ہوا آیا اور اس ازدہے کو اٹھا کر آسمان کی وسط میں گم ہو گیا اب اہل مکہ کے ذہن میں یہ نئی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ہانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر چاہتے ہیں لیکن یہ مسئلہ برقرار رہا کہ ہانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے دیواروں کو توڑنا پریشانی کا باعث ہوگا پھر ایک بزرگ آگے بڑھے اور بہت محتاط انداز میں ہانہ کعبہ کی دیوار پر کدال کی دو تین ضربے لگائیں اور واپس آ کر کہا کہ اب ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو گرانے سے ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا گھر دوبارہ بنایا جائے رات انتظار کیا گیا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا چنانچہ لوگوں نے کدال سے دیواریں گرا دی اور زمین صاف کر کے دوبارہ بنیادیں کھو دی گئیں بنیاد کی تیاری میں ایک بڑا اور سخت پتھر آیا تو یہ اتفاق رائے ہوا کہ یہ وہ بنیاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے رکھی تھی لہٰذا اسی بنیاد پر ہانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی جب ہانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی ہوں گی اور تعمیر مکمل ہو تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب دیوار میں حجر اسود کون رکھے قبیلوں کی برتری سامنے آ گئی ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسوت رکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو اس پر ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا اور تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں تب اللہ کے ایک نیک اور بزرگ بندے نے یہ تجویز پیش کی کہ ہانہ کعبہ میں خون ریزی اور قتل و غارت سے بچنے کے لیے ایسا کریں کہ جو شخص صبح سب سے پہلے ہانہ کعبہ میں داخل ہو اور وہ اس تنازع کا جو بھی فیصلہ کرے سب اس فیصلے کو تسلیم کر لیں یہ تجویز منظور کر لی گئی اگلی صبح ہانہ کعبہ میں جو ہستی سب سے پہلے داخل ہوئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی آپ کو دیکھ کر لوگوں میں شور مچ گیا کہ امین آگے امین آگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تنازع کا علم ہوا تو آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے درمیان میں اسود رکھا اور فرمایا کہ یہاں جتنے بھی قبیلوں کے سردار یا نمائندے موجود ہیں وہ سب مل کر اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں جب ان لوگوں نے چادر کو اٹھایا تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر اٹھا کر دیوار پر لگا دیا اس واقعے سے رسول اللہ کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بحثیت امین جو عزت و احترام تھا وہ ثابت ہوتا ہے لیکن جب رسول اللہ نے انہی لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تو سب مخالف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جب مبوس فرمایا تو شعوری اعتبار سے انسان انتہائی پست اور پسماندہ حالت میں تھا اہل مکہ کی ذہنی پسماندگی اور شوری پستی کی حد پر غور فرمائے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تو اتنی عظمت تھی کہ وہ دیوار پر کدال نہیں مارنا چاہتے تھے لیکن جب ہانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر ہو گیا تو ذہنی پستی اور شوری پسماندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہانہ کعبہ میں دوبارہ بت رکھ دیے اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بے ست تک توحید کے لیے نو انسانی کا شوری ارتقا کچھ نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے آپ نے وہاں کئی کئی دن قیام فرماتے اور اپنے ساتھ خرد و نوش کا سامان لے جاتے تھے اگرچہ یہ سلسلہ سارے سال جاری رہتا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے قبل مسلسل پانچ سال تک رمضان المبارک کے پورے ماہ غار ہرا میں قیام فرماتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرماتے تھے کائنات کیسے تحلیق ہوئی آسمان سورج چاند اور زمین کیا ہے کائنات اور انسان کی تحلیق کا مقصد کیا ہے آدمی پیدا کیوں ہوتا ہے اور بلاہر مر کیوں جاتا ہے ان امور پر غور و فکر اور ان کے اندر کار فرما اللہ تعالیٰ کی انوارات کا عرفان حاصل کرنا غار ہرا کی سنت ہے کیونکہ اس وقت تک نماز و عبادت فرض نہیں ہوئی تھی غار ہیرا جبل نور میں واقع ہے یہ بڑی پرمسرت اور حیرت انگیز بات ہے کہ عربی میں ہرا ریسرچ یا تحقیق کو کہتے ہیں جبکہ جبل نور کا مطلب روشنی کا پہاڑ ہے اور پہاڑ سے مراد لامحدود وسط ہے اس طرح جبل نور میں غار ہرا تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا میں لامحدود روشنی تلاش کرنے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے جاتے تھے جب پانچویں سال رسول اللہ کی تحقیق و تلاش عروج پر پہنچ گئی اور رسول اللہ کا ذہن مبارک نقطۂ وحدانیت میں جذب ہو گیا یعنی جب رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی دیدار کے علاوہ کوئی تصور باقی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اکرا پڑھیے اکرا بسم ربی کلزی حلق پڑھیے اپنے رب کریم کے نام سے جس نے تحلیق کیا حلق الانسان من علق اور تحلیق کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے رسول پاک نے فرمایا میں پڑا ہوا نہیں ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور رسول اللہ کو سینہ مبارک میں گرمی اور حدت محسوس ہوئی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اکرا پڑھیے رسول اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ اقرا پڑھیے رسول پاک نے پھر فرمایا میں پڑا ہوا نہیں ہوں تیسری بار حضرت ابراہیل علیہ السلام نے پوری شدت کے ساتھ رسول اللہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھینچا اور جذب کرنے کی کوشش کی اور کہا اقرا پڑھیے غار ہرا میں حضرت ابراہیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اور نبوت لے کر آئے اور رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے مستفیض ہوئے لیکن جب رسول اللہ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو اہل مکہ نے محدود شعور کی بنا پر توحید کو قبول نہیں کیا بلکہ رسول اللہ کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں آپ کا بائیکاٹ کیا حتیٰ کہ رسول اللہ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑے رسول اللہ کی امت کی حیثیت سے امت مسلمہ پر لازم ہے غور و فکر کی تعلیمات اور سنت پر عمل پیرا ہو کر شعوری ارتقا اور ذہنی پست حاصل کرے غار ہرا کی سنت امت مسلمہ کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ باطن میں موجود انوارات اور روشنیوں کو تلاش کر کے ان کے اندر تفکر کیا جائے جس قوم سے تحقیق تلاش اور ایجادات نکل جاتی ہیں وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے علم امت مسلمہ کا ورثہ ہے مسلمان عمل سے دوری کے نتیجے میں تباہ و برباد ہیں اس کا مطلب کہ مسلمانوں نے علمی طور پر شعوری ارتقا حاصل کرنے کی بجائے تنزلی اور تباہی اختیار کی ہے علم کی میراث حاصل کر کے عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے اور بحثیت امت عروج حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے ہمارا تعلق صرف زبانی اور کلامی تو نہیں رہ گیا رسول اللہ سے محبت اور عقیدت کا عملی تقاضا ہے کہ ہم آپ کی غار ہیرا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی محبت اور غور و فکر کو اپنے عمل و کردار کا حصہ بنائیں رسول اللہ اپنی امت میں علمی اور شکا دیکھنا چاہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غور و فکر کی طرز فکر کو اپنا لیں گے تو رسول اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ اور اذیت و تکالیف سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بے شمار عالمین بنائے کائنات میں بے شمار محلوقات تحلیق کی اور انہیں ایک نظام کے ذریعے ایک دوسرے کی خدمت کے لیے پابند کیا اور اس کے بعد کائناتی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجا امت مسلمہ کو اس طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ نے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی اذیتیں اور تکلیف برداشت کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کا مطالعہ کر کے اسلام کی ہاتھر قربانی اللہ تعالیٰ ہماروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان اور مار قربان کیا رسول اللہ نے بذات خود ہمت و حوصلہ کی چٹان بن کر مستقل مزاجی سے توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے ناقابل بیان حالات کا مقابلہ کیا میں نے رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے اس حصے کا بہت غور و فکر سے مطالعہ جس میں آپ نے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اذیت اور تقلیب برداشت کی آئیے پیدائش سے لے کے وسال تک حیات مبارکہ پر غور کریں پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا چند سال بعد والد ماجدہ انتقال فرما گئی اس کے بعد دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے یہ صدمات کیا کم تھے کہ اہل خاندان نے بے شمار اذیتیں پہنچائیں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے حتیٰ کہ آپ کا بائک آؤٹ کر دیا گیا مشرقین مکہ نے جب رسول اللہ کے مشن کو کامیاب ہوتے دیکھا تو انہوں نے قریشی مکہ کے چیدہ چیدہ سرداروں کی مشاورت سے ایک جماعت بنائی اور ان قریشی سرداروں نے طے کیا رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والوں پر اتنا زیادہ ظلم و تشدد کیا جائے کہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں طائف کے سفر میں دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اپنے رشتہ دار کے گھر قیام کرنا چاہا تو انہوں نے مہمان نوازی کی بجائے طائف کے شعبدے غنڈے اور بدماش آپ کے پیچھے لگا دیے اور ان لوگوں نے رسول پاک کو اتنے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئیں رسول اللہ کو عطا کردہ روحانی علوم کے متلاشی افراد کے لیے ضروری ہے کہ سیرت طیبہ کو بار بار پڑھیں اور اس بات پر تفکر کریں کہ رسول اللہ نے شرک کو ختم کرنے توحید کا پرچار کرنے اور کفار کو سرات مستقیم پر لانے کے لیے کیسی کیسی تکالیف برداشت کر کے اللہ کے مشن کو عام کیا مسلمان جب رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس پر غور کریں گے اور رسول اللہ کے اہلا کے حسنہ اور سنت پر حلو سے نیت اتحاد اور یگانگت اور تفرقہ سے بالا تر ہو کر عمل پیرا ہوں گے تو انہیں قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاون ملے گا رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے جرت مندانہ اقدام اٹھانے دل شکستہ حالات کا سامنا کرنے اور محالفین کی الزام تراشی کو نظر انداز کرنے اور بلا تفریق لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا حوصلہ پیدا ہوگا ایک ارب مسلمان جیسے بھی ہیں رسول اللہ پر جان سے فدا ہیں اور رسول اللہ کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی محبت مسلمانوں کے قلوب میں داخل کی ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کی محبت کا اظہار صرف زبانی کلامی ہے جبکہ رسول اللہ نے ہر عمل خود کر کے دکھایا ہے مسلمانوں میں دعا کا ایک محسوس فہم پیدا ہو گیا ہے وہ صرف اور صرف دعا کرنے اور کسی بزرگ سے دعا کرانے تک محدود ہو گئے ہیں لیکن رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو رسول پاک نے دعا کے ساتھ عمل بھی کیا غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ افراد تھے جبکہ دوسری طرف ایک ہزار مسلح افراد تھے آپ نے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا نہیں کی بلکہ میدان جنگ میں جا کر یہ دعا فرمائی یا اللہ جو کچھ میں لا سکتا تھا لے آیا اب ہماری مدد کر رسول اللہ نے عملی مظاہرے کے بعد جب آپ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ افراد کے لیے ایک ہزار فرشتے بھیج دیے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کا عملی مظاہرہ کریں اور پھر درود و سلام کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں صرف دعا بے عملی کا مظاہرہ ہے امت مسلمہ میں سے عمل نکل گیا ہے عملی زندگی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے اور بے عملی سے انتشار پیدا ہوا ہے انتشار سے اختلاف بڑھا اور فرقے بن گئے فرقے اس لیے بن رہے ہیں کہ عملی مظاہرہ کم سے کم ہو گیا ہے جب ہم عملی مظاہرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی سے جھکتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں رسول اللہ سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب بحثیت امتی رسول اللہ کی عملی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو تکلیف برداشت کی ہیں ہم ان تکلیف کا تصور کریں اور رسول اللہ کے معین کردہ راستے پر پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ قائم رہیں غزوہ بدر میں فتح عمل و دعا کی براہ راست تعلق کی ایک عظیم و شان مثال ہے عمل کے بعد دعا کے نتیجے میں کامیابی قانون فطرت کے تحت ایک افاقی حقیقت بن جاتی ہے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نسبت عملی طور پر امت مسلمہ کو منتقل ہوئی ہے جو دور جدید کے مسائل اور مشکلات میں ہمارے لیے مشل راہ ہے اس امر کے اعدا کے لیے غزوات کے واقعات شامل کتاب کیے جاتے ہیں غزوہ بدر مکہ میں مشرقین کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے نقل و حمل اور بدھ باش کی کوئی پابندی نہیں تھی نصرانی مجوسی اور لادین سب کو اجازت تھی کہ وہ مکہ میں جب چاہیں آئیں اور سکونت اختیار کریں یا واپس چلے جائیں ہانہ کعبہ میں ایک بت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی منسوخ تھا اس طرح مذہب ہر شخص کا ذاتی اور انفرادی معاملہ تھا یہ بات قابل غور ہے کہ جب مکہ میں شخصی آزادی تھی تو مکہ کے عمرہ روسہ اور ساب اختیار اسلام کے کیوں مخالف ہوئے انہوں نے توحید کی دعوت سے دستبردار ہونے کے لیے رسول اللہ کو ذر و جواہرات خوبصورت خاتون سے شادی اور بادشاہت کی پیشکش کی اور جب ان کی پیشکش قبول نہیں کی گئی تو مکہ کے متولی اور کرتا دھرتا رسول اللہ کی جان کے در پہ ہو گئے بھرپور محالفت کے باوجود جب رسول اللہ نے اس عزم کا اظہار فرمایا کہ اگر میرے داہ ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ پر چاند میں پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاتا رہوں گا تو مکہ کے صاحب احتیار اور حکمران مایوس ہو گئے ہر سطح پر کوشش کی گئی اور سفارتی ذرائع احتیار کیے گئے کہ مسلمان کہیں سکون سے نہیں رہ سکتے صاحب اقتدار یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے باسی جن کے بقول ان کے مذہبی آزادی حاصل تھی مکہ سے ہجرت کر جائیں اربو کے روایات میں آقا و غلام کنیز و مالک غریب اور امیر کا امتیاز فخر و مباحات اور قبر و نحوت کا اظہار قتل و غارت گری اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا اعلیٰ اقدار سمجھی جاتی تھیں اور ان خاندانی روایات کو قائم رکھنے کے لیے مردوں کی فصل رکھی جاتی تھی اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام محکوم وزیر دست اور غلام و کنیز کی کرتا ہے اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام محکوم و زیر دست اور غلام و کنیز کی پشپنا ہی کرتا ہے معصوم جانوں کے قتل سے روکتا ہے تو انہیں اپنا اقتدار خطرہ میں نظر آیا ابو جہل اور دوسرے وڈیروں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اسلام چونکہ انسانیت کا تحفظ کرتا ہے افلاس سے کچلے ہوئے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے جس سے ہمارا احتیار ختم ہو جائے گا ہمارے محلات مسمار ہو جائیں گے ہم اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے اور چند ہاتھوں میں سمٹا ہوا اقتدار عوام میں چلا جائے گا تو وہ اسلام کی محالفت پر کمر بستہ طبقاتی تقسیم اور خود ساختہ معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے دائی اسلام کے مخالف ہو گئے کفار مکہ نے تمام تر پیشکش میں ناکامی اور مظالم ڈھانے کے بعد رسول اللہ سے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے حتیٰ کہ ہم تمہیں برباد کر دیں گے یا تم ہمیں برباد کر دو رسول اللہ نے قریش کے مظالم کو کو حد سے سے متجاوز دیکھ کر مسلمانوں اجازت دے دی کہ مکہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں رسول اللہ نے خود ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خداوندی بندی کے منتظر تھے قریش نے دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ نکل گئے ہیں اور مدینہ میں مسلمانوں کی ایک معقول تعداد جمع ہو گئی ہے جس کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ دین کے بانی کا ہاتمہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے سے چلے جائے تو پھر ان کے نئے مذہب کا مقابلہ بہت دشوار ہو جائے گا قریش کے تمام بڑے بڑے سردار ابو جہل کی اس رائے پر متفق ہوئے کہ ہر قبیلے سے ایک شمشیر زن کر کے رسول اللہ پر ایک ساتھ اس طرح وار کیا جائے کہ آپ کا تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفیق سفر منتخب کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ وہ اگلی صبح اہل مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ مکہ سے چار میل کے فاصلے پر کوہ سور کی ایک غار میں تشریف لے گئے اور وہاں سے تین دن کے بعد مدینہ روانہ ہوئے مکہ کے صاحبان اور مکہ کے صحبان اقتدار اور باثر سردار جب رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش میں ناکام رہے تو انہوں نے مدینہ کے باثر سردار عبداللہ بن ابئی کو خط لکھا تم نے ہمارے آدمیوں کو پناہ دی ہے تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو ورنہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے قریش مکہ کی خوشحالی کا دار و مدار ملک شام کے ساتھ تجارت پر تھا شام جانے والی شہرہ مدینے کے قریب سے گزرتی تھی اسلامی مملکت نے جب روز افزو ترقی کی تو رسول اللہ نے کافلوں کی چیکنگ کا حکم صادر فرما دیا اہل مکہ شام جانے والی شہرہ کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے ماہ ربیع الاول دو ہجری کو قریشی سردار قرص نے مدینہ کی چراغہ پر حملہ کیا رسول اللہ اور مسلمانوں کے مویشی ہانگ کر لے گیا جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے تعکب کر کے مویشی واپس لے لیے لیکن قرض بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا جمادی و ثانی کے آخری دنوں میں رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن جہش کو بارہ مہاجرین کے ہمراہ نہلا کی جانب ایک خفیہ مہم پر بھیجا اور عبداللہ بن جہش کو سربند ہدایت نامہ دے کر فرمایا کہ اسے دو روز بعد کھولنا اور اس کی تعمیل کرنا لیکن تعمیل میں کسی ساتھی کو مجبور نہ کرنا دو روز بعد جب ہدایت نامہ کھولا گیا تو اس میں تحریر تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نہلا وہاں پر جاؤ اور قریش کے حالات کا پتہ چلاؤ یہ خفیہ مہم ایک جان جوکھوں کا کام تھا لیکن اس ہدایت میں حملہ قتل یا لڑائی کا حکم نہ تھا صرف اور صرف سراغ رسانی مقصود تھی عبداللہ بن جہش ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے تو اتفاق سے ایک تجارتی کافلہ گزر رہا تھا انہوں نے موقع پا کر قافلہ پر حملہ کر دیا اور قریش کے ایک مقتدر حلیف امرو بن الحضرمی کو قتل اور دیگر افراد کو گرفتار کر لیا اس دن رجب کی تا یکم تاریخ ہو گئی تھی اور مسلمان جماعت کے خیال ہی میں تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا رجب کا عرب میں لڑائی کے لیے حرام تھا یہ واپس مدینہ منورہ لوٹے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کر کے فرمایا میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی ماہ رجب میں اس خون ریزی پر قریش مکہ سخت مشکل ہو مشتل ہو گئے مسلمانوں پر حملے کے لیے کفار مکہ کے تمام قبائل اور روسا پر مشتمل ایک ہزار کا لشکر جرار ایک سو گوڑوں سات سو اونٹوں اور اسلحہ سے لیس ہو کر چھ رمضان المبارک دو ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا اور سولہ رمضان المبارک کو میدان بدر پہنچا رسول اللہ کی سپاہ سلاری میں بارہ رمضان المبارک دو ہجری جو تین سو تیرہ مجاہدین پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور سولہ رمضان المبارک کو وادی بدر کے نزدیک پہنچا ان میں مہا... ان میں ستتر مہاجرین دو سو چھتیس انصار تھے اور ان کے پاس صرف تین گھوڑے سترہ اونٹ چھ تلواریں اور آٹھ بند تھے اور ان کے پاس صرف تین گھوڑے سترہ اونٹ چھ تلواریں اور آٹھ بند تھیں بدر کے میدان میں جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا وہ ریگستانی علاقہ تھا اور اس جگہ پانی موجود نہ تھا جس طرف مشرقین کا لشکر تھا وہاں پانی بھی تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کنویں کھود لیے تھے نصرت عیسدی مسلمانوں کے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ پوری وادی جل تھل ہو گئی جس ریت میں مجاہدین کے پیر دھستے تھے وہ جم گئی جبکہ کفار کی جگہ پر کیچڑ بن گیا اور زمین دلدل کی طرح ہو گئی مبارزت میں مجاہدین کا پلہ بھاری رہا اور عام لڑائی شروع ہوگی جب رسول اللہ نے دونوں لشکروں کو باہم دست و گربان دیکھا اور کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت ملاحظہ فرمائی تو ہیمے میں دعا اور مناجات کی اس وقت حیمے میں حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتام کو پہنچا رسول اللہ نے کفار کی کسلت اور مسلمانوں کی قلت ملاحظہ فرمائی تو حیمے میں دعاؤں مناجات کی اس وقت حیمہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہ تھا آپ نے فرمایا اے ہدا اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے آپ رسول اللہ نے دعا میں اتنی اللہ زاری کی کہ آپ کے دوش مبارک سے تاجر گر پڑی کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر اطہر اٹھا کر رسول اللہ کے دوش مبارک پر ڈالی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے رب سے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے پورا کر دیں گے اس کے بعد رسول اللہ پر یکا غنود کی تاری ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر حضرت ابو بکر صدیق سے متبسم ہو کر فرمایا اے ابو بکر اب خدا کی مدد آ گئی ہے اور حضرت ابراہیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آ گئے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کی مشغولیت میں بار بار رسول اکرم کے پاس ہیما میں آتا اور دیکھتا کہ رسول اللہ سجدے میں ہے اور دعا مانگ رہے ہیں یا حیو یا کم برحمتی کا گیسو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی بے شک میں تمہاری مدد پہ در پہ ہزار فرشتوں سے کرنے والا ہوں ربی بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک ہزار فرشتوں سے مدد فرمائی اس کے بعد تین ہزار کر دیے اس کے بعد پانچ ہزار کر دیے جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے سے دستوں گرباں تھے تو رسول اللہ نے ایک مٹھی ریت کفار کے منہ کی جانب پھینکی جب وہ ریت ان کے چہروں پر پڑی تو کوئی مشرق ایسا نہ تھا کہ اس کی آنکھوں اور ناک میں اس کے ذرے نہ پہنچے ہوں پھر ان کے منہ پھر گئے اور یہ شکست کھا کر باغ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مشت ہاک نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی دوران غزوہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللہ کی حدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ نے ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا اس کے ساتھ جنگ کرو حضرت عکاشا کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی لوہے کی سفید تلوار بن گئی اور انہوں نے اس تلوار سے ہی غزوہ میں حصہ لیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی حضرت نے اس تلوار کا نام اون رکھ دیا بدر کے دن فرشتوں کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز تو سنائی دیتی لیکن فرشتے نظر نہیں آتے مسلمان جب کسی کافر کا پیچھا کرتے تو قبل اس کے کہ وہ اس کافر کے قریب پہنچتے وہ دیکھتے کہ اس کا سر کٹا ہوا زمین پر پڑا ہے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے تین روز تک وادی بدر میں قیام فرمایا اور تیسرے دن حکم دیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری لائی جائے رسول اللہ اس پر سوار ہوئے مجاہدین کی ایک جماعت بھی آپ کے ہمراہ ہوئی رسول اللہ اس کنویں پر تشریف لائے جس میں کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی اے اتبا بن ربی اے شیبہ بن ربی اے ابو جہل بن حشام کیا تمہیں یہ خوشکن معلوم نہ ہوتا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے اب جب کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے ہو اس کے بعد فرمایا بلا شبہ ہم نے اسے حق پایا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کیا تم نے بھی اسے حق پایا جس عذاب کی وعید تم سے کی گئی تھی حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اجسام سے محاطب ہیں جن میں اروا موجود نہیں ہیں رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کی قبضہ قدرت بھی میری جان ہے تم ان سے زیادہ اس بات کے سننے والے نہیں ہو جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ خوب سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے اصحاب بدر کو مدینہ منورہ واپسی پر جب فتح کی تہنیت اور مبارکباد دی گئی تو انہوں نے کہا اے اہل مدینہ ہمیں کس بات پر مبارک دیتے ہو یہ فتح ہمارے زور و بازو سے نہیں تھی ہم نے کفار کو دیکھا کہ ان کے سر تن سے جدا پڑے ہیں لیکن ہم نے ان پر تلوار چلانے والوں کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کو قرآن پاک کی کئی آیات میں بیان فرمایا ہے یاد کرو جب تمہارے سکون کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی نپاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط اور صادق ثابت قدم کر دے یاد کرو جب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا کافروں کی گردنیں مارو اور ہر جوڑ پر مارو یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی ہے اور جو خدا اور خدا کے رسول سے دشمنی کرے گا خدا اس کو سخت عذاب دینے والا ہے یہ ہے عذاب اس کا مزہ چکھو کافروں کے لیے عذاب دوزخ ہے مسلمانوں جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابل آؤ تو پشت نہ پھیرو اور بجوز اس کے کہ لڑنے کے لیے مڑے یا کسی دستے کی طرف پھرے پھر جو کوئی پشت پھیرے وہ خدا کا غضب لائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کیا برا ٹھکانہ ہے مسلمانوں ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن خدا نے مارا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے ہاک نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی تاکہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام دے اللہ دانا اور بینا ہے اور کافروں کے داؤ پیچ کو کمزور کرنے والا ہے اگر فتح چاہتے تھے تو فتح آ چکی کافرو اب اگر رک جاؤ تو بہتر ہے اگر تم پھر محالفت پر آمادہ ہوگے تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت کی کچھ مفید نہیں گو وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے مسلمانوں جب کسی دستہ فوج سے مقابلہ آن پڑے تو ثابت قدم رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی مستقل مزاج رہو اللہ مستقل مزاج صابرین کے ساتھ ہے قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا اور اس نسبت سے مسلمانوں کے عمل کو بھی اپنا عمل قرار دیا جدوجہد اور عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ کی دعاؤں اور مناجات کو قبول فرمایا اپنی نصرت اور فرشتوں کی کمک سے مسلمانوں کو فتح یاب کیا عمل دعا اور نسرت کا یہ فارمولہ مسلمانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مشل راہ ہے عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں رو نہیں ہے غزوہ عہد بدر میں شکست کے بعد کفار کے سردار اس وقت کے متولی ابو سفیان نے انتقام کا عہد کیا مکہ کے ایک دولت مند شخص صفوان نے رسول اللہ کو مدینہ منورہ میں قتل کرنے کی خفیہ سازش کی اور عمیر بن وہب کو مال و زر کا لالچ دے کر اس نے اس کام پر آمادہ کیا مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت عمر نے اس کو پہچان کر پکڑ لیا اور رسول اللہ کے حضور پیش کر کے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی نیت صحیح معلوم نہیں ہوتی آپ نے عمیر سے مدینہ آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا بدر میں میرا بیٹا قید ہو گیا تھا میں اس کی رہائی کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا تو نے تلوار کیوں حال کی ہے عمیر نے جواب دیا بدر نے تلوار میں ہمارا کیا ساتھ دیا جواب دے گئی آپ نے فرمایا کیا صفوان نے تیرے قرض کی ادائیگی اور مال و زر کا لالچ دے کر تجھے میرے قتل کے لیے نہیں بھیجا یہ سن کر پر بجلی گر گئی اس نے بدہواس ہو کر کہا باہدا میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس معاملے کی خبر نہ تھی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں قریش نے جب امیر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سنی تو ان کے آتش انتقام مزید بھڑک اٹھی مسلمانوں پر حملے کا حتمی فیصلہ ہوا مکہ کا لشکر رختے سفر باندھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے کفار کے لشکر کی تعداد اور کیفیت سے رسول اللہ کو آگاہ کیا رسول اللہ نے حضرت خباب بن منظر کو لشکر کفار کی تعداد اور کیفیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے حضرت عباس کی خبر کی تائید کی رسول اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے اے اللہ میں تجھ سے ہی طاقت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے ہی روب اور دبدبا مانگتا ہوں دشمن سے مقابلے کے لیے مشاورت کے دوران مسلمانوں کی رائے میں اختلاف واقع ہوا صاحب رائے صاحب رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکلا جائے بلکہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے عورتوں اور بچوں کو محفوظ جگہ پر بھیج دیا جائے لیکن حضرت حمزہ حضرت سات مہاجرین کی ایک جماعت اور اوسو حضرت کے قبائل نے رائے دی کہ مقابلہ مدینہ سے باہر کیا جائے اللہ نے بدر میں ہمیں نصرت دی ہے اور اب تو بدر سے زیادہ کبھی لشکر ہمارے پاس ہے اس مشاورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں فرمایا اگر تم نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے تو تمہیں فتح ہوگی لشکر ترتیب دیا گیا نماز اثر قائم فرمانے کے بعد آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور ذرہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے اب صحابہ اکرام کو ندامت محسوس ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ کی واضح رائے کے خلاف مشورہ پیش کر کے اچھا نہیں کیا تو رسول اللہ نے فرمایا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ذرہ پہن کر جہاد کے بغیر ذرہ اتار دے اب جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اسے سنو اور عمل کرو صبر و استقامت پر قائم رہو نصرت تمہاری ہوگی لشکر اسلام کی تعداد ایک ہزار تھی جس میں صرف ایک سو ذرا پوش تھے مقامی شاہین سے عبداللہ بن ابئی کے ساتھ تین سو منافق یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا اس طرح مسلمانوں کی تعداد سات سو ہو گئی رسول اللہ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مجاہدین سے فرمایا اللہ سے دور کر دیا ہے وہ تمہیں ان سے بے نیاز رکھے گا رسول اللہ جب دوسری صبح وادی عہد پہنچے تو نماز فجر کا وقت تھا حضرت بلال نے اذان اور اقامت کہی صفے درست ہوئیں اور آپ نے نماز فجر قائم فرمائی عہد کا پہاڑ مدینہ کے شمال میں نیم دائرے کی شکل میں ہے اس کا طول چھ یا سات میل ہے کی نیم دائرہ کی کوس میں اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا جبل اہد کے لیے رسول اللہ کا ارشاد ہے عہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں رسول اللہ نے اسلامی لشکر کی صف بندی اس طرح فرمائی کہ پشت پر جبل عہد اور سامنے مدینہ تھا جبل کی ایک گھاٹی یا درہ سے پشت پر حملے کا خطرہ تھا رسول اللہ نے عبداللہ بن جبیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ اس کی حفاظت پر معمور فر اور آپ نے حکم دیا کہ مسلمان غالب ہو یا مغلوب تم کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلنا دوبارہ فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا جب تک کہ میں تمہیں بلانے کے لیے کسی کو نہ بھیجو اگر تم دیکھو کہ ہم نے لشکر کفار کو شکست دے دی ہے اس وقت بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا اور اگر وہ ہم سب کو قتل کر دیں تب بھی مقام مقررہ تبدیل نہ کرنا رسول اللہ نے حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا جھنڈا دیا حضرت زبیر بن عوام کو رسالہ کا امیر بنایا حضرت حمزہ کو اس فوج کی کمان دی جو ذرہ پوش نہیں تھی رسول اللہ نے اپنی شمشیر حضرت ابو دجانہ کو دی اور فرمایا اس کا حق یہ ہے اس کو دشمنوں پر اتنا چلایا جائے کہ گھس کر ہم آ جائے ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں لڑائی کے آغاز میں مکہ کے لشکر سے ابو عامر راہ میدان میں آیا اور پکارا میں ابو عامر راہب ہوں یہ فاسق ایک راہب تھا جو نبوت سے قبل رسول اللہ کے ظہور کی خبریں دیا کرتا تھا لیکن اعلان رسالت کے بعد اس نے انکار کر دیا ابو عامر کے ساتھ پچاس تیر اندازوں نے تیر پھینکے مسلمانوں نے بھی اس پر تیر برسائے یہاں تک کہ ابو عامر میدان سے بھاگ گیا اس کے بعد کفار کا علمبردار طلحہ آگے بڑھا اور تنزیہ کہا کون ہے جو تم مجھے تم میں سے جہنم بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں حضرت علی نے بڑھ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان رجز پڑتا ہوا بڑا تو حضرت حمزہ سامنے آ گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی حضرت علی حضرت حمزہ حضرت ابو دجانہ نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کی لاشیں ہاک نشین ہو گئیں حضرت ابو دجانہ نے رسول اللہ کی شمشیر کے ساتھ فہر سے اکڑتے ہوئے میدان کا رخ کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اگرچہ اللہ تعالیٰ اس جال سے ناراض ہوتا ہے لیکن اس موقع پر نہیں آپ نے کئی کافروں کو قتل کیا اور آہر میں رجز گاتی ہوئی ابو سفیان کی بیوی ہندہ سامنے آ گئی لیکن آپ نے اس کے سر پر تلوار روک لی تاکہ رسول اللہ کی تلوار ایک عورت کے ہون سے ہون آلود نہ ہو ایک حبشی غلام نے تاک کر نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ کی ناف میں لگا اور آر پار ہو گیا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے شہادت کے بعد وحشی غلام نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور ہند بن اتوا کو لا کر دیا ہندا نے خوب بہتا ہوا جگر چبا کر تھوک دیا کلیجہ چبانے پر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ہندا بن اتوا نے حضرت حمزہ کے کان ناک اور ہاتھ پو کاٹ لیے آسمان اور زمین نے وحشت اور بربریت کی ایسی ہولناک تصویر کبھی نہیں دیکھی تھی جب یہ واقعہ ہوا تو درندگی نے بھی شرما کر اپنا منہ پھیر لیا حالد بن ولید نے جبل عہد کے پیچھے سے کئی مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن رسول اللہ کے مقرر کردہ تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر کے حالد بن ولید کو کامیاب نہیں ہونے دیا مسلمان لشکر کفار پر غالب آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ امیر کے منع کرنے کے باوجود رسول اللہ کی واضح اور مکمل ہدایات نظر انداز کر کے پہاڑ سے نیچے اترے اور میدان سے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا خالد بن ولید دوبارہ جبل عہد کے پیچھے سے عبداللہ بن جبیر پر حملہ آور ہوئے اور گنتی کے چند افراد کو شہید کر کے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا لشکر اسلام تتر بتر ہو گیا ایک دوسرے کی شناخت نہ رہی رسول اللہ کی نافرمانی کی بہت بڑی سزا ملی دنیاوی مال و اسباب کی محبت نے مسلمانوں کو شکست کے قریب پہنچا دیا لیکن رسول اللہ نے میدان نہیں چھوڑا ان کے ساتھ چند صحابہ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے کچھ لوگ جہاد میں مصروف رہے اور کچھ حوصلہ ہار گئے اسی دوران مشرقین نے افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں رسول اللہ کے پاس صرف بارہ صحابی موجود تھے کہ کہب بن مالک نے با آواز بلند کہا رسول اللہ زندہ ہے جس نے بھی یہ آواز سنی وہ رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہو گیا مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھ کر دشمن نے اپنی ساری طاقت اسی طرف لگا دی یہ بڑا ہی کٹھن وقت تھا مسلمان اپنے نبی کے گرد جمع تھے انہیں رسول اللہ کو حرمت اور آفیت کے ساتھ دیکھنے کا شوق تھا اور سر پر دشمن کی بے نیام تلواریں تھیں رسول اللہ کے جانسار صحابہ اکرام کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں تھے رسول اللہ نے صحابہ اکرام کا حوصلہ بڑھایا اور دشمن سے برسرے پیکار ہونے کا حکم دیا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نسان جان نثار کر رہے تھے عبداللہ بن کمیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا اس کی تلوار بلند ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی دو کڑیاں چہرہ انور میں چپ گئیں ابھی وکاس کے بیٹے اتبا کے پتھر سے آپ کا ہونٹ زخمی ہو گیا دانت مبارک ٹوٹ گئے جانسار رسول اللہ کے ارد گرد جمع تھے ابو دجانہ نے جھک کر ہر تیر کو اپنی پیٹ پر روکا حضرت طلحہ نے تلوار کے وار اپنی گردن پر اپنے ہاتھ پر روکے ان کا ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا ابو طلحہ نے سفر سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو ڈھانپ لیا تاکہ آپ پر کوئی وار کارگر نہ ہو حضرت ام عمارہ صحابیہ پانی لے آئیں اور اس کوشش میں زخمی ہو گئیں خون سے لبریز حالت میں بھی آپ رسول اللہ فرما رہے تھے یا اللہ میری قوم کو بہش دے یہ مجھے جانتی اور پہچانتی نہیں وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں مشرقین کے حملے میں شدت کم ہوئی تو رسول اللہ چند جان نثاروں کے ساتھ غار میں داخل ہوئے رسول اللہ کی شہادت کی افواہیں جیسے ہی مدینہ پہنچی ختون جنت حضرت فاطمہ بھی آ گئیں حضرت علی خود میں پانی لائے حضرت فاطمہ نے خون دھویا خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا چٹائی جلا کر اس کی راکھ زہوں پر رکھی اور پٹی باندھ دی غزوہ عہد میں مسلمانوں نے اللہ کی بجائے کثرت تعداد اور اسباب پر بھروسہ میں رسول اللہ کی واضح رائے کے برعکس مشورہ کیا اور مال غنیبت کی محبت میں رسول اللہ کے واضح فرمان کی حکم عدولی کر کے فتح کو شکست میں بدل دیا یہ لمحہ فکر و عمل ہے غزوہ ہندک غزوہ بدر اور غزوہ عہد کے بعد کفار کی اسلام دشمنی میں مزید شہادت پیدا ہوتی گئی مزید شدت پیدا ہوتی چلی گئی بلکہ غزوہ عہد میں مسلمانوں کے شدید نقصان پر ان کی آتش انتقام اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ مسلمانوں کو صفا ہستی سے یکسر مٹانے پر تل گئے تھے اس پس منظر میں کفار مکہ نے عرب کے مختلف قبائل سے اتحاد کیا اور دوسری جانب مدینہ سے جلا وطن مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر مکہ کے سرداروں ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدات میں عہد و پیمان کیا اس طرح قریش مکہ عرب قبائل اور یہود پر مشتمل دس ہزار افراد کا ایک ٹڈی دل لشکر سلطنت اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے جمع ہوا ابو سفیان اس لشکر کا سردار تھا جس میں تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ شامل تھے رسول اللہ کو جب دشمنان اسلام کی روانگی اور حملہ کی اطلاعات ملی تو آپ نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے ایران میں راج طریقہ جنگ پر ہندک کھودنے کا مشورہ دیا رسول اللہ نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور میدان جنگ کی مناسبت سے ہندک کا نقشہ ترتیب دیا مدینہ منورہ تین اطراف میں دشوار گزار پہاڑیوں امارات اور باغات سے گرا ہوا تھا اور صرف شمالی جانب سے کھلا تھا چنانچہ رسول اللہ نے اس رخ پر مشرق سے مغرب تک نیم دائرے کی شکل میں ہندک کے لیے نشان لگایا یہ ہندک پندرہ فٹ گہری اور پندرہ فٹ چوری اور تقریباً ساڑھے تین میل لمبی تھی ان دنوں شدید سردی کا موسم تھا رسول اللہ نے بھوک اور فاقے کی حالت میں صحابہ اکرام کے ساتھ بنف سے نفیس اس کھدائی میں حصہ لیا صحابہ اکرام ہندک سے مٹی کاندو پر رکھ کر باہر نکالتے سنگلاخ زمین اور سردی کے موسم میں بھوک اور محنت و مشقت کے اس مظاہرے پر رسول اللہ نے رجزیہ اشار پڑھ کر صحابہ اکرام کو حوصلہ دیا اور ان کے جذبے کی ستائش کی فرمائی ہندک کی کھدائی میں ایک بہت بڑی اور مضبوط چٹان نکل آئی جو کسی حالت میں نہ ٹوٹتی تھی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول اکرم کے پاس پہنچے اور صورتحال بیان فرمائی تو رسول اللہ نے اس چٹان پر صرف بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو ایک تہائی چٹان ریزہ کی مانند ریت کی مانند ریزہ ریزہ ہو گئی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں خدا کی قسم میں نے بلا شبہ شام کے سرح محلات کو اس ضرب میں دیکھا اس کے بعد دوسری ضرب لگائی تو چٹان کا مزید ایک تہا حصہ ریزا ریزا ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے فارس کی کنجیا عطا فرمائی گی خدا کی قسم میں نے اس گھڑی مدائن کے سفید کنگرے دیکھے ہیں اس کے بعد تیسری ضرب لگائی تو بکیا ایک تہائی چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے یمن کی کنجیا مرحمت فرمائی گئیں خدا کی قسم میں جہاں اس وقت کھڑا ہوں یہاں سے صفا کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں ہندک کی کھدائی بیس روز میں مکمل ہوئی آپ کے لیے سرح رنگ کا حیمہ لگایا گیا پہاڑی اطراف میں حفاظتی چوکیاں بنائے گی اور دور بچوں کو مضبوط اور محفوظ حویلیوں میں منتقل کر دیا گیا اسلامی لشکر تین ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا اور ان کے ساتھ صرف چھتیس تھے رسول اللہ نے مجاہدین کو دستوں میں تقسیم فرما کر ہندک کے ساتھ ساتھ فاصلے پر متعین فرمایا ہندک کے اندرونی کنارے پر پتھر جمع کر لیے گئے تاکہ بوقت ضرورت دشنوں پر مارے جا سکیں ابو سفیان کی قیادت میں کفار مکہ کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو عرب کے دیگر وحشی اور درندہ صفت قبائل اور حلیف یہودی بھی اس جمع غفیر میں شامل ہو گئے انہوں نے جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے باہر مقابلے کے لیے نہ پایا تو غیظ و غضب میں بفر گئے اور جب ٹڈی دل لشکر نے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان حائل وسیع و ریز ہندک اور حفاظتی انتظامات دیکھے تو ششو پنج اور حسن و ملال میں گرفتار ہو گئے ان کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا وہ ہفتے تک مشرقین جوش جذبہ کے ساتھ ہندک عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے اکثر نڈر اور جاباز گھڑ سوار ہندک ناپنے کی جسارت میں ہندک میں گر کر ہلاک ہو گئے اور اگر کوئی ہندک عبور کر گیا تو مجاہدین نے اس کا کام تمام کر دیا مسلمان تیر اندازوں نے انہیں ہندک سے دور رکھا گفار مکہ کے مشہور جرنیلوں نے اپنی اپنی مقررہ باری میں حت المقدور کوشش کے باوجود ہندک عبور کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا اس طرح رسول اللہ کی حکمت اور بصیرت نے محالفین کی قوت اور جوس و جذبے کو ہاک میں ملا دیا ایک جگہ ہندک کی چڑائی کم تھی وہاں سے مشہور اور بہادر عرب پہلوان و چند نوجوانوں کو ساتھ ساتھ لے کر ہندک اپور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا و تنہا ایک ہزار سوار کے برابر بہادر اور شجاع سمجھا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بار میں اس کے دو ٹکڑے کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا تو عمرو کے ساتھی بھی فرار ہو گئے اس روز تمام دن یہ سلسلہ جاری رہا اور مسلمان ہر جانب سے مشرقین کا مقابلہ کرتے رہے اس دوران نماز ظہر اثر اور مغرب بھی قضا ہوئیں جنہیں بعد میں ادا کیا گیا دو ہفتے تک مشرقین جوش و جذبہ کے ساتھ ہندک عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے اکثر نڈر اور جاباز گھڑ سوار ہندک ناپنے کی جسارت میں ہندک میں گر کر ہلاک ہو گئے اور اگر کوئی ہندک عبور کر گیا تو مجاہدین نے اس کا کام تمام کر دیا مسلمان مسلمان تیر انداز انہیں ہندک سے دور رکھا گیا مسلمان تیر اندازوں نے انہیں ہندک سے دور رکھا کفار مکہ کے مشہور جرنیلوں نے اپنی اپنی مقررہ باری پر حت المقدور کوشش کے باوجود ہندک عبور کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا اس طرح رسول اللہ کی حکمت اور بصیرت نے محالفین کی قوت اور جوش و جذبہ کو حاک میں ملا دیا ایک جگہ ہندک کی چڑائی کم تھی وہاں سے مشہور اور بہادر عرب پلوان امرو چند نوجوانوں کے ساتھ ہندک عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا امرو تنہا ایک ہزار سوار کے برابر بہادر اور شجاع سمجھا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر ہدا نے ایک ہی وار میں اس کے دو ٹکڑے کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا تو امرو کے ساتھ ہی بھی فرار ہو گئے اس روز تمام دن یہ سلسلہ جاری رہا اور مسلمان ہر جانب سے مشرقین کا مقابلہ کرتے رہے اس دوران نماز اور مغرب بھی قضا ہوئیں جنہیں بعد میں ادا کیا گیا مدینہ منورہ کے اندرونی دفاع میں یہودی قبیلہ بنو قریضہ کی غداری سے خطرہ ہوا تو رسول اللہ نے حضرت زید بن ہارسا کو تین سو افراد کے ہمراہ مدینہ کے مکانات اور گھروں کے دفاع کے لیے روانہ فرمایا جہاں خواتین اور بچے قیام پذیر تھے اگرچہ محاصرے کی طوالت سے مسلمان بھی مشکلات کا شک سامنا کر رہے تھے لیکن کفار ہمت اور حوصلہ ہارتے چلے جا رہے تھے اسی دوران کفار میں موجود ایک نو مسلم نے خاموشی سے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کفار میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت طلب کی یہ مجاہد نعیم بن مسعود تھے جن کے ایمان سے ابھی تک کفار آگاہ نہ ہوئے تھے انہوں نے یہود کے باغی قبیلے بنو قریضہ اور قریش مکہ کے لشکر میں وجود بنو غطفان میں ایسی پھوٹ ڈالی تو وہ ایک دوسرے کے متنفر اور بیزار ہو گئے کفار کا لشکر حوصلہ بار بار ہار رہا تھا ان کی رسد ختم ہو رہی تھی کہ قریش مکہ کو حج کے انتظامات کی فکر لاحق ہو گئی موسم کی شدت میں اضافے سے سردی بڑھ گئی سپاہی بیمار اور ہلاک ہو رہے تھے اور غذا اور چارہ کی قلت بڑھ رہی تھی اب یہ سب بہانے سوچنے لگے کہ کس طرح واپس ہوا جائے آخر ایک دن رسول اللہ نے زہر اور اثر کے درمیان مسلسل دعا میں مصروف رہے یا اللہ تو قرآن کا نازل فرمانے والا ہے اور جلد حساب کرنے والا ہے ان قبیلوں کو شکست دے اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کو لڑکڑا دے اور ان پر ہماری مدد فرما رات کو اس قدر تیز آئی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے ان کے ہیمیں گر پڑے دے گئے اور بڑے برتن الٹ گئے بارش طوفان اور بادلوں کی گرج میں کفار کی مایوس فوج خوف و حراس کا شکار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آندھی بارش اور فرشتوں کی جماعت سے مجاہدین کی مدد فرمائی قرآن پاک میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جب تمہارے پاس لشکر آیا تو اللہ نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا اور اللہ دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے اور جنگ میں مسلمانوں کو اللہ کافی ہے اور اللہ قوی اور غالب ہے حضرت حسیفہ جب رسول اللہ کے حکم سے کفار کے لشکر میں حالات معلوم کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے ان کے ہیمے اکھاڑ دیے دیگیں الٹ دیں آگ کے بگولے اٹھ رہے تھے گوڑے بدمست دوڑ رہے تھے اور سنگریزوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو ان پر پڑ رہے تھے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں سفید امامہ باندھے بیس سوار ملے انہوں نے مجھ سے کہا تم اپنی آقا کو خبر دے دو کہ حق کے تعالیٰ نے کفار کے لشکر سے رسول اللہ کو نجات دی میں نے رسول اللہ کے پاس پہنچ کر ان کو یہ بتایا تو آپ نے بھی نماز مکمل کر کے تبسم فرمایا اور مجھے بشارت دی جب آندھی آگ اور بارش کا یہ طوفان بجلی کی چمک اور کڑک میں عروج پر پہنچا اور لشکر تباہ و برباد ہوتا نظر آیا تو ابو سفیان نے عجلت میں جلسہ کیا حالات بیان کر کے خود ہی جلدی میں فیصلہ سنایا کہ میں تو گھر جا رہا ہوں تم بھی سفر کرو اور سیدھا اپنے اونٹ کے پاس آیا اور بدہواسی میں اسے مارنا شروع کر دیا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا حالانکہ اس کے پیر بندھے ہوئے تھے اور وہ اٹھ نہ سکتا تھا ایک دوسرے آدمی نے اونٹ کے پیر کھولے تو وہ اٹھنے کے قابل ہوا اس طرح قریش اور حلیف قبائل ناکام واپس لوٹ گئے جب صبح صادق نے رات کو پردہ چاک کیا تو مجاہدین نے دیکھا کہ مدینہ سے دشمنوں کا ناپاک وجود صاف ہو چکا ہے مسلمان مدینہ منورہ لوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا اب قریش کی لڑائیاں ختم ہو گئیں آئندہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے کفار کے لوٹ جانے کے بعد حضرت جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غزوہ ہندک کے دوران مدینہ منورہ میں موجود یہودی قبیلہ بنو قریضہ کی وعدہ خلافی اور بغاوت کی بنا پر اللہ کا حکم سنایا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے مگر ہم نے ابھی تک نہیں اتارے چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ بنو قریضہ کی طرف چلیں اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ مدینہ میں اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ خدا کے شہ سوار سوار ہو جاؤ اور ان کو بتا دو کہ جو خدا کے حکم کا فرما بردار اور جاننے والا ہے اسے چاہیے کہ نماز اثر بنو قريزہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے ان ساروں مہاجرین پر مشتمل یہ لشکر شام تک بنی قریضہ پہنچا اور روایت ہے کہ پندرہ یا پچیس روز محاصرہ رہا بلاہر بنو قریضہ نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے اور حضرت بن ماز نے طرفین سے عہد و پیمان کے بعد یہود کی اپنی کتاب تورات کے مطابق فیصلہ سنا دیا رسول اللہ نے حضرت سے فرمایا کہ تم نے حکم الہی کے مطابق فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ تورات کے عین مطابق تھا اس لیے یہودیوں کو قبول کرنا پڑا چند یہودیوں نے ایمان قبول کیا اور انہیں امان دی گئی اگرچہ سردار قریضہ کعب بن اسد نے اپنی قوم سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اے گروہ یہود رسول اللہ پر ایمان لاؤ کیونکہ کے کے وہی رسول ہیں جن یہ رات میں بتائے گئے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ یہ وہی نبی آہر زماں ہیں ہم نے ان کی تقزیب اور ان کا انکار حسد اور انات کی بنا پر کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے امبال اور جان سب پر سلامتی رہے گی آج اس موقع پر جب بنو قریضہ کے افراد مارے جا رہے تھے تو رسول اللہ نے کعب سے فرمایا اے کعب ایمان لیا تو خوب جانتا ہے کہ میں رسول برحق ہوں کعب نے کہا میں آپ کی تصدیق تو کرتا اور آپ کی اطاعت کرتا لیکن اس شرم سے کہ لوگ کہیں گے کہ جان کے خوف سے آجز ہو کر مسلمان ہو گیا میں دین یہود پر مرتا ہوں تمام خواتین اور حضرات جن پر رسول اللہ کی روحانی تعلیمات عام کرنے کی ذمہ داری ہے اور وہ خواتین و حضرات جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے اور تمام مسلمان خواتین اور مسلمان مرد جو رسول پاک کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سب بلا شبہ خوش بخت اور سعید ہیں لیکن اس خوش بختی سعادت اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہم سب پر لازم ہیں کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات اور اہلا کے حسنا پر عمل کر کے پہلے خود اپنی اصلاح کریں اور پھر اپنے بہن بھائیوں میں رسول اللہ کی تعلیمات پھیلائیں یہاں تک کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا اسلام میں جس محبت احسار اور عشق کے ساتھ رسول اللہ کی مسود و مبارک میلاد کو منایا جاتا ہے بلا شبہ وہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہم دنیاوی اور سائنسی علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کے براہ راست عطا کردہ علوم بھی سیکھیں یہ وہ علوم ہے جو رسول پاک کو غار ہرا میں مراقبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیے گئے ہر شخص جانتا ہے کہ مادی وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوتی جس فرد پر موت وارد ہو جاتی ہے وہ مادی وجود اور جسمانی نظام کے موجود ہوتے ہوئے بھی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا لہٰذا ضروری ہے کہ رسول پاک کی امتی اس حقیقت کا ادراک اور مشاہدہ کر لیں کہ انسانی زندگی کا دار و مدار جسمانی نظام پر نہیں بلکہ جسمانی نظام کو متحرک رکھنے والی رو پر ہے اس بات کو رسول اللہ نے اس طرح فرمایا ہے جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے غیب کی دنیا کا ادراک کر لیا اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے وہ ازل تا ابد تک قائم رہے گا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی جتنی عطا فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ نعمتے اپنی حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام کی ہیں محبوب رب العالمین رسول اللہ کے مقام پر تمام انبیاء فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام نعمتے اپنی حبیب رسول اللہ پر پوری کر دی ہیں اللہ تعالیٰ حال کی کائنات ہے غور طلب بات یہ ہے کہ جتنی بڑی کائنات اللہ اس سے بھی بڑا ہے کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں اربوں کھربوں آباد زمینیں لاکھوں چاند سورج اور کھربو کہکشائیں ہیں اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر تمام سمندروں کی روشنائی بنائی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنا لیے جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اربو خربو درخت پیدا کیے اگر حساب لگائیں کہ ایک بڑے درخت میں سے کتنے قلم بن سکتے ہیں سارے درختوں کے قلم بنائے جائیں اور سارے سمندروں کی روشنائی بنائی جائے تب بھی اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوں گی البتہ اربو آنکھوں درخت اور شمار سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات اور نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے انسانی شعور میں سکت نہیں ہے اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں اس سے رسول اللہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات رسول اللہ کے تعارف کے لیے بنائی اور اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی عنوان سے ایک اور بات ضرور کہی کہ میرے بعد آہر میں ایک اور نجات دہندہ آئے گا اور یہ سلسلہ رسول اللہ پر ختم ہوا یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نکارہ بجا کر یہ اعلان کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے کسی نے آپ کا کوئی نام بتایا کسی نے نجات دہندہ کہا اور کسی نے فارکلیت رکھا سب کا مقصد اور منتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا پیغمبروں کے مبوس ہونے کے درمیان کتنا وقفہ رہا ہے حضرت عیسیٰ دو ہزار سال پہلے تشریف لائے تھے اور ان کے پانچ سو سال بعد رسول اللہ تشریف لائے رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان پانچ سو سال کا وقفہ رہا اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار کو پانچ سو سے ضرب دی جائے اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار کو پانچ سو سے ضرب دی جائے تو تقریباً اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ کو اس آباد دنیا کو بنا سجا کر رکھا اور ہر پانچ سو یا ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر اس لیے بھیجا کہ انسانی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مابین کروڑوں سال بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تشہیر اور رونمائی کے لیے کروڑوں سال پر محیط عرصے کا انتظام اور اہتمام کیا اور اپنے اس محبوب کی رونمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے بے شمار صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ کے دوست بے شمار اولیاء اکرام اور ان کے کروڑوں پیروکاروں کا ایک ہی اعلان کی تکرار کرتے رہے کہ انتظار کریں اللہ کا محبوب آئے گا رسول اللہ کے ماننے والوں کی تعداد ایک ارب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے ماننے والوں کی مجموعی تعداد کا اندازہ یا شمار کیا جائے تو یہ حساب و کتاب ایک ناممکن عمل ہے کوئی شخص آپ کو وہ تعداد نہیں بتا سکتا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کیا کمپیوٹر سے بھی انسان کی علمی استعداد کے مطابق ہی حساب کیا جا سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ کھرب اور سنک سنک در ہے انسانی شماریات کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کتنے افراد سے کروایا ہے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی روایات کو قائم رکھا اور اللہ کی توحید اور اچھائی اور برائی کا پرچار کیا اور بت پرستی جھوٹ لڑائی اور فساد سے منع فرمایا رسول اللہ نے ہر وہ بات فرمائی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے کی لیکن ایک بات نہیں دہرائی کہ میرے پاس کوئی اور نجات دہندہ بھی آئے گا بلکہ اللہ کی آواز میں رسول اللہ نے واشگاف انداز میں فرمایا کہ وہ حاتم النبیین ہیں آپ کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا کروڑوں سال اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرا دیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں یہ اعلان اس لیے ہوتا رہا کہ انسانوں کے اندر رسول اللہ کو جاننے ماننے اور پہچاننے کا شعور بیدار ہو جائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا نام محمد رکھا محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا حضور پاک کی ساری زندگی تعریف شدہ ہے اور کائنات میں صرف نبی کریم صادق و رمین سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اپنے محبوب بندے کو اپنا قرب اور وصل عطا کیا ہے اور اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی یہ ہاب و حیال نہیں بلکہ ہمارے محبوب نے جو دیکھا اور سنا اور سب حقیقت ہے میرے آقا کے لیے کروڑوں سال سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ آئے گا اور نویں انسانی کے شعور کو اس بات کے لیے تیار کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ آنے والا ہے جب یہ کام پورا ہو گیا تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے پندرہ سو سال میں رسول اللہ کی تعریف اور توصیف میں ہزاروں کتابیں لاکھوں صفات اور اربوں کھربوں الفاظ لکھے گئے اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ان پڑھ رسول کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ رسول اللہ کی بلند تر تعریف اور توصیف قرآن پاک میں موجود ہے پندرہ سو سال سے قرآن پاک کی تفاصیر لکھی جا رہی ہیں ہر آدمی جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کی تفسیر لکھنے کی صحیح کرتا ہے اور جتنی گہرائی میں وہ قرآن پاک پر تفکر کرتا ہے اتنا ہی قرآن پاک کے انوارات سے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے اور بلاہر وہ آدمی ان روشنیوں اور انوار سے معمور ہو کر گم سم اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم مسلمان ایک ذیشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور رسول اللہ ہمارا وسیلہ ہیں یہ ہمارا افتہار ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے کی امت بنے ہیں جس محبوب کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے مسلمانوں نے اس نسبت اور نعمت کا کتنا احترام کیا اور ہم نے اس نعمت اور قرآن سے کتنا فائدہ اٹھایا یہ لمحہ فکریہ ہے رسول اللہ کی پیدائش سے بیست تک اور بیست سے وسال تک زندگی ایک کھلی کتاب ہے آپ کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کی کوئی بات محفی نہیں ہے رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ ہم سب نے بھی سنا اور سب کو زبانی یاد بھی ہے لیکن امت مسلمہ نے آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنی عملی زندگی میں کتنا اپنایا ہے اور قرآن پاک کی صورت میں موجود آپ رسول اللہ کی نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے اس کا اندازہ آج مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر بآسانی ہو جاتا ہے مسلمان دنیا کی پسترین قوم شمار ہوتی ہے فساد خون ریزی ملاوٹ غیبت سیاسی گلا بازیاں جھوٹ سودی لین دین کے ساتھ اللہ کا دشمن بننا مسلمانوں کا عام رویہ ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سیدھا سچا مسلمان بننے کی توفیق دے ہمیں نبی محترم رسول اللہ کے اہلا کے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین رسول اللہ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے نوئے انسانی کی شعوری وسط کو میراج ملی اگر ہم رسول اللہ کی زندگی پر غور کریں اور رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر شعور کی پختی پختگی تک زندگی کو قدر احتسار سے بیان کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ نے ہمیشہ اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور فکر کیا اور مسلمانوں کو یہی درس دیا ہے شعوری وسط پیدا کرنے کے لیے تفکر ایک ضروری عمل اور رسول اللہ اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اول الباب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی آیات انسان کی پیدائش محلوقات کو زندگی قائم رکھنے کے لیے زمین پر موجود اللہ کے عطا کردہ وسائل اور الہامی کتب پر غور و فکر کرتے ہیں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں اگر امت مسلمہ دین اور دنیا کی سربلندی میں سرحرو ہونا چاہتی ہے تو اسے رسول اللہ کی سنت پر عمل کر کے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہوگا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ نے سماوات زمین اور ان میں موجود وسائل اور چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں اے میری قوم میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بد ہے کہ وہ آج اس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے ہیں جو امت کی حیثیت سے ہمارا ورثہ ہے تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات شامل رہی ہے کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ اور نوع انسانی کا نجات دہندہ آئے گا یہاں تک کہ رسول اللہ تشریف لے آئے آپ نے انبیاء سابقین کے لیے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں جو انبیاء نے فرمائی ہے آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں نے اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں اور دین کی تکمیل کر دی ہے تو اس ارشاد کا بھی یہی محفوم ہے کہ رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی اور نعمتیں پوری کر دی گئیں ہمارے اوپر اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں مسلمان ایک ایسی مبارک ہستی کے امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے قرب سے نوازا اور راز و نیاز کی باتیں کیں مسلمان آج ان کی امت ہونے کے دعوے دار تو ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک موجود ہوتے ہوئے بھی ان پر غور و فکر اور عمل نہیں کرتے رسول اللہ کا یوم ملاد ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کریں لیکن جب مسلمان آپ کی زندگی پر غور و فکر ہی نہیں کرتے تو عمل کیسے کریں گے اس دنیا میں جتنے بھی بھی انبیاء تشریف لائے اور اور جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئیں قرآن باغ میں جتنے بھی انبیاء کرام کے قصص موجود ہیں ان سب میں ایک بات تسلسل سے ملے گی کہ تمام انبیاء کرام کی طرز فکر ایک ہے وہ طرز فکر یہ ہے اس کائنات کا حالق اللہ ہے جو کائنات کو مسلسل فیڈ کر رہا ہے تمام انبیاء کی تعلیمات اور وحدانیت کا درس دیتی ہیں تاکہ تمام لوگ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکیں ایک اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ کے محبوب سے محبت کریں ان کے نقشے قدم پر چلیں جب مسلمان انبیاء اکرام اور رسول اللہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے غور و فکر کریں گے تو رسول اللہ کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی اگر ہم یہ رسول اللہ کی طرز فکر منتقل ہو جائے تو رسول اللہ کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کا تعارف حاصل کر لیں گے رسول اللہ کی طرز فکر قرآن پاک میں یہ بتائی گئی ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے اللہ کا دوست بن کر غر غم اور خوف سے نہایت قربت حاصل کر سکتا ہے اللہ کا دوست بن کر غم اور خوف سے نجات حاصل کر سکتا ہے رسول اللہ ہر چیز اور ہر بات کو من جانب اللہ کی نسبت سے جانتے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کا رخ ارادی اور غیر ارادی طور پر اللہ کی طرف موڑ دیتے تھے اگر ہمیں رسول اللہ کی یہ طرز فکر حاصل ہو جائے کہ ہم ہر بات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں تو مسلمان کو اللہ کی دوستی کا شرف مل جائے گا اور جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو توہمات تو پریشانیوں اور وسوسوں سے نجات مل جائے گی رسول اللہ کی طرز فکر یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ وقت معینہ کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جائے گا نسائے کیمیا نو انسانی کو دیگر محلوقات سے افضل اور مشرف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے برگزیدہ بندے بھیجے ان برگزیدہ بندو یعنی انبیاء اکرام نے انسان کچھ اچھائی اور برائی کا تصور عطا کیا اس تصور کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی تلقین بھی فرمائی کہ انسان کا بحثیت محلوق اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہے اور یہ حسوسی تعلق اس طرح قائم ہو سکتا ہے جب انسان دیگر محلوقات کے مقابلے میں اپنے لیے ایک الگ اور ممتاز حیثیت کا ادراک پیدا کر لے اللہ تعالیٰ کی معرفت قربت اور راز و نیاز کو جو وصف انسان کو ملا ہے وہ کسی چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ شرف انسان کے علاوہ کسی اور کو منتقل نہیں ہوا اس لیے انسان اور دیگر محلوقات کے درمیان ایک حد فاصل قائم کرنے کے لیے انسان کو اچھائی اور برائی کا تصور منتقل کیا گیا ہے جبکہ زمین پر جتنی بھی دیگر محلوقات ہیں ان میں اچھائی یا برائی کا تصور موجود نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بکری یا گائے کے اندر اچھائی یا برائی کا تصور قائم نہیں کیا اس لیے وہ نگاہ سے مبرہ ہیں اسی طرح بھوک اور پیاس کی تکمیل کے لیے ان پر کوئی معاشرتی قانون نافذ نہیں ہوتا انسان دیگر محلوقات سے ماورا ہے اس ماورا انسان نے اپنی زندگی گزارنے معاشرت قائم کرنے اور توازن کو ممتاز اور روشن رکھنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں ان مذہبی اخلاقی معاشرتی قوانین کے تحت زندگی گزارنے سے انسان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس فضیلت کی بنیاد اچھائی یا برائی کا تصور ہے ان قوانین اور اعمال میں انسان کا ذہن اپنی اضافی عقل استعمال کرتا ہے جو اسی کا وصف ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو اس کی اضافی عقل اور وصف کی بنیاد پر حیوانات سے الگ کیا امبیا کی تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی معاشرت اس طرح قائم کرے کہ آپس میں محبت اخوت اور بھائی چارہ برادری سسٹم قائم کرے لوگ ایک گھرانے کی طرح زندگی بسر کریں کسی کی حق تلفی نہ ہو اور ہر ایک اپنے حقوق حاصل کرے اس طرح وہ خود بھی خوش و خرم زندگی گزارے اور اس کے دیگر بھائی بھی خوش و خرم رہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتام کو پہنچا انبیاء نے نوح انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصور کی آگاہی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ترغیب بھی دی کہ برائی ایک ایسا عمل ہے جو انسانی برادری میں غصہ تعصب نفرت اور حکارت کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے اس کے برعکس اچھائی ایک ایسا عمل ہے جس سے بنی نو انسان میں برادری سسٹم قائم ہوتا ہے انسان خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس عمل سے خوش ہوتا ہے برائی کا مطلب تحریب ہے تحریب یا ٹوٹ پھوٹ کے عمل پر غور و فکر کیا جائے تو جتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی اسی مناسبت سے خاندان کنبے محلے شہر اور اقوام پریشانی اور اتبار میں مبتلا رہیں گی اور جتنی زیادہ اچھائی یا تعمیر ہوگی اسی حتاب سے چھوٹی سی قوم سے لے کر پوری نو انسانی خوش رہے گی انبیاء نے انسان کو اچھائی یا برائی کا تصور دنیا اس کا منشا یہ ہے کہ نوہ انسانی تحریب کو رد کر کے اس سے اپنا رشتہ توڑ لے اور تعمیر سے اپنا رشتہ جوڑ لے یہ ایک ایسا نظام ہے جو لاکھوں سال سے چل رہا ہے اور اس تعمیر و تحریب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مبیش سوا لاکھ پیغمبر اس دنیا میں بھیجے انبیاء اکرام تشریف لاتے اللہ کا پیغام پہنچاتے لیکن ان کے پردہ فرماتے ہی نوئے انسانی انبیاء کی تعلیمات سے دور ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے انبیاء اکرام کی تعلیمات میں ذاتی مفاد اور منفت کے مطابق تحریف کر دی جاتی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محسوس گروہوں نے اپنی ذاتی منفت کے لیے انبیاء کی تعلیمات کے تعمیری پہلو میں تحریب شامل کر دی جیسے جیسے تحریب بڑھتی گئی اس مناسبت سے نوح انسانی میں تفرق فروغ پاتے چلے گئے اور نوح انسانی گروہوں میں بٹ گئی حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ تمام اقوام پر ایسے گروہوں کی حکمرانی قائم ہو گئی جنہوں نے نفرت حکارت اور ظلم کے سوا کچھ نہیں دیا انسان انسانیت کے مقام سے گر کر درندگی پر اتر آیا اس نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا اور بے حیائی کے اس مقام تک گر گیا جہاں حیا کا تصور تک نہ رہا زمین نے اپنے اوپر اس فساد کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی اور انکساری سے درخواست کی کہ یا اللہ جس آدمی کو تو نے میرے اندر سے پیدا کر کے میرے اوپر آباد کیا ہے اس نے تحریم اور بے شرمی کے وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں جس سے مجھے شرم اور ندامت ہوتی ہے اے اللہ ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ فریاد سن کر اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیج دیا رسول اللہ کی تعلیمات گزشتہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تحریب انسانی عمل نہیں تحریب ایک غیر فطری غیر انسانی اور شیطانی فعل ہے تحریب کو چھوڑ کر تعمیری پہلو احتیار کرو تعمیری پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر نفرت اور حکارت نہ ہو بلکہ آفس میں بھائی چارہ اور محبت ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اصل چیز وہ اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر اس ساری کائنات میں اور زمین کے اوپر آباد تمام انواع و محلوقات پر غور فکر کیا جائے تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ کائنات اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کنبے کا سربراہ ہے ہر سربراہ یا باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد پیار و محبت اور حلوص سے مل جل کر رہے ایک دوسرے کے کام آئے اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے انسان اور انسان کی زندگی کی ضروریات کے لیے تمام وسائل اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں سورج چاند زمین پانی سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اتنے رحیم و کریم ہے کہ اس نے محلوقات کے لیے تمام وسائل مفت فراہم کر رکھے ہیں تاکہ ان کی حیات قائم و دائم رہے ایسے رحیم اور کریم اللہ سے دوری سوائے بد نصیبی اور بخت بستی کے کچھ بھی نہیں کائناتی نظام اور تفکر اللہ کی صفات پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زمین بیج پانی دھوپ یا چاندنی نہ ہو تو ہماری غذائی ضروریات کی تکمیل نہ ہو وہ کون سی ہستی ہے جو محلوک کے لیے زمین سے اناج اور پھل پیدا کرتی ہے اور اس نے زمین کے اندر تحلیقات اور نشنما کی ایسی صلاحیتیں منتقل کر دی ہیں کہ اگر ایک کتا زمین میں چار مختلف درخت لگائے جائے اور ایک ہی کتا زمین سے مختلف رنگ شکل اور حواس کے پھل ملیں گے پھل امرود انار انگور اور کھجور ایک کیاری میں پانچ قسم کے پھول لگائیں تو ہر پھول کا رنگ اور خوشبو الگ الگ ہوتی ہے ربوبیت کا وصف یہ ہے کہ آم کی ایک گٹلی زمین میں بوئی جاتی ہے تو آم کی ایک گٹلی کے عوض عوض پچیس تیس سال تک ہر سال ہزاروں آم مفت فراہم ہوتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ کریں تو نگاہ حیران ہو جاتی ہے کہ ایک آسمان ایک چمکتی دمکتی اور روشن دنیا کا نام ہے جہاں چاند سورج ستارے اور کہکشانی نظام نظر آتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں محلوقات کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں سمندر کی گہرائی میں تہ تک نظر ڈالیں تو وہاں مچھلیاں سمندری محلوقات اور دیگر غذائیں موجود ہیں جو انسان کی خوراک بنتی ہیں اور کوئی فرد اس خوراک کا ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا مچھیرے مچھلیاں پکڑ کر بازار میں فروخت کرتے ہیں تو یہ انسانوں کا آپس میں لین دین ہے چھ ارب کی آبادی میں ایک فرد بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے خوراک کے لیے ایک پیسہ اللہ کو دیا ہو انسان ماں کے پیٹ میں پہلا قدم رکھتا ہے اور نو ماہ تک اسے غذا فراہم کی جاتی ہے اس غذا کا ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کو ادا نہیں کیا جاتا پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ کے ذریعے اس بچے کی پرورش کرتے ہیں اس دودھ پینے کی کوئی اجرت اللہ تعالیٰ کو ادا نہیں کی جاتی انسان کے لیے اس دنیا میں وسائل پہلے سے مہیا کر دیے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پیدائش کے بعد انسان خود اپنے لیے وسائل تحلیق کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت عدل و توازن اور اکرام کے ساتھ انسان کے لیے وسائل پیدا کر دیتی ہے بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے زمین کو نشنوا کے لیے قوت اللہ تعالیٰ نے دی ایک چھوٹے سے بیج کو ایک بہت بڑا درخت بنا کر زمین کے اوپر پھیلنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے انسانی زندگی کے کسی بھی روح پر غور و فکر کیا جائے تو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت نے انسان کو زندہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوش و حواس سماعت و بسارت اور احساس اور ادراک عطا کیا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے دیکھتا سنتا کھاتا اور پیتا ہے شادی کرتا ہے بچوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی شادیاں کرتا ہے زمین پر کاش کرتا ہے اور گھر بناتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے زمین پر یہ سب چیزیں عارضی ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے انسان کو زمین کے اوپر ایک معینہ مدت تک رہنے کے لیے بھیجا ہے مقررہ مدت کے بعد زمین انسان کو قبول نہیں کرتی بلکہ زمین اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور مادی جسم فنا ہو جاتا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے پیدا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل اپنا حق سمجھ کر مفت استعمال کیے اس انسان نے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اثار کیا ہے آدمی صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے ایک ماہ خون پسینہ ایک کر کے محنت اور مشقت کے بدلے جو مزدوری اسے ملتی ہے تو وہ مالک کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی حشامت میں لگا رہتا ہے لیکن اس اللہ کے لیے شکریہ کے دو بول نہیں ادا کرتا جس اللہ نے زمین پر ہوا اور پانی مفت فراہم کیے ہیں وہ اللہ جو گائے کے جسم میں خون اور غلازت سے دودھ علیحدہ کر کے ہمیں پلاتا ہے وہ اللہ جو شکم مادر میں ماں کے خون کو انسان کی شریان اور رگوں میں دوڑا دیتا ہے وہ اللہ جو ماں کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے انسان کی غذا بناتا ہے جو سورج سے روشنی جو سورج سے زمین کو روشنی اور حرارت بہشتا ہے اور درخت اور پھل اگاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اور ہوش و حواس عطا کیے ہیں انسان کو آنکھیں کہان اور زبان عطا کی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے سنتا ہے اور بول سکتا ہے دل عطا کیا ہے تاکہ وہ محسوس کر سکے آدمی دنیاوی کاروبار میں تو مالک کی حشامت کرتا ہے جہاں سے اسے محنت اور مزدوری کے بعد معاوضہ ملتا ہے لیکن جس اللہ نے انسان کو ترتیب اور تسلسل کے ساتھ تمام وسائل مفت عطا کیے ہیں اس کا زبانی کلامی شکریہ بھی ادا نہیں کرتا ایک انسان جس طرح پریشان غم زدہ اور عدم تحفظ کا شکار ہے جانور تو اس طرح عدم تحفظ کا شکار نہیں ایک انسان جس طرح دوسرے انسانوں کا قتل کر رہا ہے جانور اپنی نو کے افراد کو اس طرح قتل نہیں کرتے خود غرضی دولت پرستی محلات کی تعمیر آرام و آسائش کے سامان ہی انسانی کا قتل کیا یہ انسان کا شرف ہے بھور بھول کر بھی اللہ کی طرف ذہنی اور قلبی توجہ نہ کرنا کیا یہ انسان کا شرف ہے انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اس کا ذہن دولت کے امبار جمع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا دنیا کی محبت نے اس کے دل کو اس طرح جکڑ لیا ہے کہ دل سے کبھی اللہ تعالیٰ کی آواز نکلتی ہی نہیں آج انسان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا ایاری مکاری اور فریبی کے سوا کچھ نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مفت فراہم کی ہیں اور جن کی بنیاد پر انسان زندہ ہے اور آرام و آسائش سے زندگی بسر کر رہا ہے تو انسان کا ذہن ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم غور نہیں کرتے کہ جس لکڑی سے تم آگ سلگاتے ہو اور محلات قائم کرتے ہو وہ لکڑی لکڑی تم نے بنائی ہے یا اللہ نے بنائی ہے اگر آسمان سے بارش نہ برسے تو ساری دنیا ویران ہو جائے گی اب آسمان سے بارش تم برساتے ہو یا اللہ تعالیٰ برساتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر سمندر میں لہریں نہ ابھرے اور ان لہروں کے ٹکرانے سے بہارات اوپر نہ اٹھے اور ہوا ان بہارات کو اپنے دوش پر لے جا کر بادل نہ بنائے اور بادلوں کے کافے شمال رخ احترے جہاں آکسیجن کی کمی ہے اور جہاں آکسیجن کی کمی سے وہ آبی بہارات برف نہ بن سکیں تو پھر اگر سورج کی شوائیں ان کو پانی میں تبدیل نہ کر سکیں تو کیا زمین سراب ہو سکتی ہے اور کیا زمین پر ندی نالے اور کیا زمین پر ندی نالے نہرے اور دریا بہ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زمین کو پتھر یا پہاڑ کی طرح بنا کر اس کے اندر سے نشنما کی صلاحیت ختم کر دے تو کیا انسان کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے یا سائنس موجود ہے جس کے ذریعے وہ زمین سے اپنے لیے غذا حاصل کر سکے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا بندے کرتے ہیں ظاہر ہے انسان کو اس پر کچھ بھی دسترس نہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں اور وسائل اپنی محلوقات کے لیے مہیا کی ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر محلوقات سے مشرف اور ممتاز بنایا ہے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے زمین کے پیٹ سے اجناس کون پیدا کرتا ہے دریا سے مچھلیاں کون ادا کرتا ہے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم زمین پر پیدا ہونے والے ہم زمین پر پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے اور وہاں سے زمین پر کیوں آئے اور پھر زمین سے کہاں اور کیوں چلے جاتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے کائناتی نظام پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اگر وہ تفکر یا غور و فکر نہیں کرے گا تو انسان کی حیثیت جانور سے اور وہ بھیڑ بکری جیسی محلوک بن کر رہ جائے گا جب انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل اور صلاحیت سے اپنے نظام حیات پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانی کو پہچان لیتا ہے تو وہ دیگر محلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر محلوقات میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھی یہ صرف انسان کو عطا کی ہے اور غور و فکر کی صلاحیت ہی دراصل انسان کی اصل ہے لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ تمام عالم اسلام غور و فکر یا تفکر سے محروم ہے اور اس محرومی کی بنیاد پر امت مسلمہ کو جس کی تعداد ایک ارب ہے غیر مسلموں نے اپنا غلام بنا لیا ہے Afghanistan Iraq Iran Bosnia Chechnya فلسطین کشمیر ہر طرف مسلمانوں کی ہلاکت کی خبریں ہیں اور تو اور مسلمان خود ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں کسی مسلمان کی شہادت سے اتنا سبھی درد محسوس نہیں ہوتا جتنا کسی کو ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ہر شخص حص ہو گیا ہے پڑوس کی ہمیں بالکل خبر یا فکر نہیں ہوتی اس بے حصی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سلیم کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ نہیں رہا اور اس نے مادیت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان مادیت سے اس طرح وابستہ ہو گیا ہے کہ پیدا کرنے والی ہستی سے اس کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہو گیا ہے مادریت نے اس طرح غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ وہ تحلیق کو تو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن تحلیق کرنے والے حالق سے اس کا رشتہ باقی نہیں رہا مسلمان اور ان کے اصلاف میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جب تک ہمارے اصلاف میں غور و فکر رہا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نیمتوں پر اس کا شکر گزار رہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل اس حقیقت پسندانہ فکر کے ساتھ استعمال کرتے رہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے تو وہ دنیا پر حکمران رہے لیکن اب مسلمان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم بن کر غیر مسلم اقوام کی محتاج بن گئی ہیں انتہا یہ ہے کہ آج مسلمان پیسے اور اقتدار کے ساتھ ساتھ اس علم کے بھی محتاج ہیں جو ان کی میراث تھا دنیا سائنسی دنیا کہلاتی ہے سائنس کا مطلب ڈھونڈنا تلاش کرنا یا کھوج لگانا ہے اس علم کے ذریعے آدمی کسی چیز کی ماہیت تلاش کر کے اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور تحقیق و دریافت کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت قلب کو تبدیل کر کے ایک چیز سے ہزاروں چیزیں بنا دیتا ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے کمالات ہیں جو قوم سائنس کے نصولوں پر عمل پیرا ہو جاتی ہے وہ تحقیق اور ایجادات کے ذریعے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتی ہے اور جس قوم سے تحقیق اور ایجادات نکل جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کرو کہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں آپ محض ایک بات پر ہی عمل شروع کریں کہ جب بھی کوئی چیز نعمت یا وسائل کا استعمال کریں تو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کپڑا پہنے تو شکر ادا کریں سونا مرنے کے برابر اور جاگنا دوبارہ زندہ ہونے کے برابر ہے صبح بیدار ہو کر شکر ادا کریں درخت پھول اور سبزہ دیکھیں تو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے شکر کی عملی پریکٹس مشکل کام نہیں ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پینے سے مسرت ہو ٹھنڈک کا احساس ہو اور پیاس بجھنے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا روکھی سوکھی کھائیں یا مرغن کھائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تعالیٰ روٹی نہیں کھاتے پیٹ تو ہمارا ہی بھرتا ہے شکر کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے کوئی دوست ملے تو ہنس کر بات کریں بڑوں کا احترام کریں بچوں سے شفقت سے پیش آئیں یہ سب نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں حضور کلندر بابا اولیا رحم اللہ فرماتے ہیں شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خوش ہو کر استعمال کیا جائے قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے لکمان کو حکمت ادا کی تاکہ وہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے لکمان کو حکمت دی تاکہ وہ اس حکمت سے لوگوں کا علاج کرے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں اور اس عطا کردہ نعمت کا استعمال کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکمت اس لیے دی ہے کہ میں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے شکر سے مراد یہ ہے کہ جو شے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آپ اسے خوش ہو کر استعمال کریں اور ذہن میں یہ بات نقش ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے وہ محروم رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان دونوں سے ہی بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس قدر نعمتیں فراہم کی ہیں کہ انسان کسی نعمت کو استعمال کر کے شکر ادا کرے تو اس کے من کے اندر ایک ایسی شمع روشن ہو جاتی ہے جو یقیناً اسے رسول اللہ کا گرویدہ بنا دیتی ہے یقین کریں کہ اس عمل کی وجہ سے آپ کے اندر رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے نقوش روشن ہو جائیں گے مسلمان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے اگر مسلمان انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور اس عمر کا یقین کر لیں کہ وہ جو کچھ استعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو ان کی بدحالی ختم ہو جائے گی اور ان کا اپنے اوپر یہ ظلم بھی ختم ہو جائے گا رسول اللہ کی ولادت باسادت کی نسبت سے ایک بنیادی بات یہ سوچنی چاہیے کہ رسول اللہ کی زمین پر تشریف آوری کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کون سا مشن رسول اللہ کے سپرد کیا ہے انسان اور امت مسلمہ پر بالخصوص یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اس قادر مطلق ہستی اللہ کا کھوج لگائے جس نے ہمیں یہ تمام نعمتیں مہیا کی ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کائناتی نظام اور کائناتی نظام حیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بھی ذوق عطا فرمائے آمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر الحمد للہ رب العالمین اللہ سے مراد بے شمار محلوقات کو پیدا کرنے والا حالق اور رب سے مراد محلوق کو پیدا کر کے اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروریات کی کفالت کرنے والی ہستی ہے یعنی محلوقات کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور محلوق اپنی زندگی میں جو وسائل استعمال کرتی ہیں ان کا انتظام کرنے والی ذات وضاحت یہ ہوئی کہ رب وہ ذات ہے جو محلوق کو پیدا کرتی ہے پھر اسے زندہ رکھتی ہے بچپن اور جوانی سے بڑھاپے تک وسائل فراہم کرتی ہے محلوقات کی نسل قائم رکھتی ہے اور محلوق کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ضروریات اور وسائل کی تکمیل کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رب العالم نہیں ہماری دنیا ایک عالم ہے اس کو عالم ناسود کہتے ہیں عالمین کی ترتیب اس طرح ہے عالم اروا عالم امر عالم مثال عالم ناسوت عالم ناسوت یہ عالم دنیا سے منتقل ہونے کے بعد عالم اعراف عالم نفع سور عالم حشر نشر یا عالم حساب عالم جنت یا عالم دوزخ عالم اروا ابدر اور عبدالعباد اللہ تعالیٰ بے شمار عالمین کا رب ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کی طرح بے شمار دنیا تحلیق کی ہے یہ بات بھی توجہ توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں اللہ تعالیٰ مسلمین مشرقین کافرین سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات اکبر اور قادر المطلق ہے جس نے صرف ایک دنیا نہیں بلکہ اربوں خربو دنیا تحلیق کی اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل فراہم کیے ہیں حیات و مماد کا ایک سلسلہ جو اربوں سالوں سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا ایک فرد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تقریباً چالیس افراد پیدا ہوتے ہیں ایک گندم کا دانہ قبر میں دفن ہوتا ہے اور اس کی ذریت کے سترہ سو دانے زمین پر موجود ہوتے ہیں یہ حال کے کائنات کا وصف ہے کہ وہ محلوک کو پیدا کر کے اس کی کفالت کرتا ہے اور محلوق کی کفالت اس وقت ممکن ہوتی ہے جب محلوق کی زندگی میں درکار ہر شے موجود ہو خرب و کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنا بھی اللہ کی عجیب سنائی ہے تقریباً گیارہ ہزار محلوقات ہیں پہاڑ پتھر معدنیات لوہا تانبا کوئلہ تیل سونا چاندی وغیرہ نباتات درخت پتے پودے پھول پھل وغیرہ حیوانات آدمی چرند چرندے پرندے درندے سمندر رنگ برنگی چھوٹی بڑی مچھلیاں سمندری محلوقات اور پودے فضا گیسز وائرس بیکٹیریا آسمانوں جنات فرشتے فرشتوں میں ملائکہ عرضی ملائکہ سماوی اگر وہ جبریل گروہ میکائل گروہ اسرافیل گروہ اسرائیل حاملانی عرش سبھی شامل ہیں ہم ان تمام انواع سے قطع نظر صرف ایک محلوق انسان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا اور پیدائش کے بعد اس کی زندگی قائم رکھنے کے لیے کس طرح وسائل بنائے اس دنیا میں جتنے بھی افراد موجود ہیں خواتین مرد بچے بوڑھے ان سب کی پیدائش اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان کے والدین نہ ہو سو ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم نے خود نہیں بنایا اگر ماں یا باپ نہ ہوتے تو بچے پیدا ہی نہیں ہوتے یعنی انسان کی پیدائش کے لیے پہلا وسیلہ اس کے والدین ہے اور ان کی تحلیق میں نہ تو والدین کو کوئی ذاتی عمل دہل ہے اور نہ ہی اولاد کا کوئی عمل دہل ہے انسان کو یہ پتہ پتہ نہیں کہ اسے کہاں پیدا ہونا ہے سید کے گھر امیر کے گھر یا غریب کے گھر یہ بھی علم نہیں کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا چند روز اس دنیا میں دکھ سکھ دیکھ کر کہاں چلا جاتا ہے انسان جائیدادیں بناتا ہے سونا چاندی جمع کرتا ہے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کوئی چیز اس کی ملکیت نہیں ہے اس لیے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایک چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانا جب پیدا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ کپڑے پہناتے ہیں جب مرتا ہے تو دوسرے لوگ کفن ڈالتے ہیں زمین انسان زمین پر محلات تعمیر کرتا ہے یہ تعمیرات بھی ابھی اپنی عمر پوری کر کے زمین میں دفن ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں رہتا محلات کھنڈر ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ کھنڈر بھی ختم ہو جاتے ہیں زمین اللہ کی ملکیت ہے انسان اللہ کی ملکیت کو اپنا حج سمجھ کر استعمال کرتا ہے ملکیت کا یہ دعویٰ جھوٹ اور خود کو فریب دینا ہے کسی کی ملک کسی کی ملک کو اپنی ملکیت بتانا ظلم اور نا انصافی ہے کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا جائے یا دوسرے کی ملکیت زمین پر اپنا تسلط قائم کیا جائے یہ عمل جرم ہے ظلم ہے اور ظلم اچھا عمل نہیں ہے یہی صورتحال زمین کی ہے زمین کا واحد مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ نے یہ زمین اپنی محلوق کو استعمال کرنے کے لیے مفت فراہم کی ہے انسان ایسی کرایہ دار مہلوک ہے جو کرایہ نہیں دیتی اس زمین کے اندر جو معدنیات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں انسان معدنیات سے خوب خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور وسائل بنانے والے کا زبانی کلام میں بھی شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نو ماہ تک ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتے ہیں نشو نما اور خرد و نوش کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو فراہم کرتے ہیں جس صفت رحیمی سے اس خرد و نوش کا انتظام ہوا روحانیت میں اس صفت کو رب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس صفت کا علم بیان فرماتے ہیں وہ کیسی پاک ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں تصویر کشی کر کے خوبصورت شکل و صورت بناتی ہے اور اس دنیا میں لے آتی ہے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو وہ تمام غذائیں فراہم کرتے ہیں جنہیں استعمال کر کے بچے کے اندر توانائی پیدا ہوئی اس کی شکل و صورت بنی اور پھر ایک جیتی جاگتی تصویر اس دنیا میں آ گئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ غذا کی صورت میں پہلے سے موجود ہوتا ہے بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے گندم پہلے سے موجود ہے روٹی کے ساتھ گوشت موجود ہے تاکہ وہ کھا سکے تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اسکول اور اساتذہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں یعنی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان جو کچھ بھی استعمال کرتا ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنے لیے خود پیدا کی ہو اگر انسان نے کوئی چیز بنائی بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل سے بنائی ہے انسان کو زندگی اور وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں لیکن ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں روٹی کھاتا ہوں میں کپڑے پہنتا ہوں میں تعلیم حاصل کرتا ہوں یہ میری جائیداد ہے یہ میری بیوی ہے یہ میرا شوہر ہے یہ میرے بچے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کو پیدا ہی نہ کرتا تو وہ آپ کی بیوی کیسے بنتی اسی طرح بیوی کہتی ہے یہ میرا شوہر ہے اگر اللہ تعالیٰ شوہر کو پیدا ہی نہ کرتا تو شوہر کیسے بنتا آدمی روٹی کھاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ گہیوں پیدا نہ کرتا گندم پیسنے کے لیے چکی نہ ہوتی آٹا گوندنے کے لیے پانی نہ ہوتا روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہوتا آگ نہ ہوتی میدا نہ ہوتا تو آدمی روٹی کیسے کھا سکتا ہے غرض انسان کی زندگی اور نظام پر جتنا بھی غور و فکر کیا جائے یہی حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہاں کوئی چیز ذاتی حیثیت نہیں رکھتی سورج چاند ستارے زمین پانی زمین کے طبقات بارش ندی چشمے دریا کون سی ایسی چیز ہے جس پر آدمی کی دسترس ہو سائنسی دریافت نے بلا شبہ بڑی ترقی کی ہے لیکن سائنس کی کوئی ایک دریافت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وسائل استعمال کیے بغیر ایجاد کی گئی ہو سائنس کے ذریعے بجلی دریافت ہوئی لیکن اگر بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی نہ ہو ٹربائن اور میگنٹ نہ ہو بجلی کے تار کے لیے دھات نہ ہو کمکمے یا پنکھے وسائل نہ ہو تو بجلی زیر بحث نہیں آتی یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے محلوقات کی ضروریات محلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دی ہیں اور کسی سے ان کی قیمت طلب نہیں کرتا یہی رب کی تعریف ہے رب کا مطلب ہے محلوقات کی حیات کے لیے ضروری وسائل پیدا کر کے محلوق کو فراہم کرنا ہم آپ جو وسائل استعمال کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے کیا بیوی یا شوہر ایک دوسرے کی ملکیت ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مرنے سے بچا کیوں نہیں لیتے اگر اللہ تعالیٰ بیوی کو پیدا ہی نہ کرے یا شوہر پیدا نہ ہو یا اولاد پیدا نہ ہو تو شادی بیاہ اور نسل کشی کا سلسلہ ختم ہو جائے ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں اور کوئی آپ کی ملکیت میں نہ تو تصرف کر سکے نہ وہ چیز آپ سے چھین سکے غیر جانبدار ہو کر غور کیا جائے تو یہاں کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں ہے جسم آپ کی ملکیت نہیں حیات آپ کی ملکیت نہیں یہ چھپائی کس کی ملکیت ہے خون اور غلازت کے درمیان سے سفید شفاف دودھ کون علیحدہ کرتا ہے یہ زمین جس پر آپ گھر بناتے ہیں کس کی ملکیت ہے جان سورج آسمان پانی آپ کی ملکیت ہیں سوال یہ ہے کیا میں اور آپ خود اپنی ملکیت ہیں اللہ ہی نے یہ سب چیزیں بن مانگے عطا کی ہیں ماں باپ مانگے بغیر آپ کو ملے اولاد اللہ نے دی جب اللہ چاہتا ہے لے لیتا ہے سانس کی آمد و رفت کس کی ملکیت ہے کیا آپ کا سانس پر کچھ احتیار ہے ذرا تین یا پانچ منٹ تک سانس روک کر رکھیے دکھائیے جسم میں موجود اعضا دل دماغ گردے پھیپھڑے کس نے بنا ہے اور ان کے افعال اور کارکردگی پر کس کا اختیار ہے مسلمان کے اندر اگر یہ یقین مستحکم ہو جائے کہ اس دنیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کی زندگی بلکہ پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی میری ملکیت نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ہر مسلمان رسول اللہ کا جیتا جاگتا کردار بن جائے گا ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں علوم الہی یا روحانی علوم حاصل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے اور ہمیں عارضی طور پر استعمال کے لیے دی گئی ہے اگر انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معصوم جیتے جاگتے کھلونے ہمیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ ہم ان سے دل بہلائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے انہیں ایک اچھا انسان بنائیں تو اولاد کی ساری پرورش اللہ کے لیے ہو جائے گی اور اس کا اجر ملے گا سورت دیگر اولاد اور مال کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے میں نے حضور کلندر بابا اولیا رحم اللہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مال اولاد فتنہ ہے پھر شادی اور اولاد کی کیا ضرورت ہے مال و اسباب کاروبار اور گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا اگر مال اور اولاد کے بارے میں آپ کا یقین بن جائے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے جب ہم اولاد کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں تو اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے بیوی شوہر کو اپنی ملکیت تصور کرتی ہے اس لیے شوہر بیوی کے لیے فتنہ بن جاتا ہے شوہر بیوی کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے تو بیوی اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے عالمین میں کوئی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے اگر آپ کی کوئی ملکیت ہے تو وہ آپ سے چھن جاتی ہے کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا وہ مر کیوں جاتا ہے امیر غریب کیوں ہو جاتا ہے غریب امیر کیوں ہو جاتا ہے بادشاہتیں ختم کیوں ہو جاتی ہیں رب العالمین نے جو کچھ وسائل آپ کو مہیا کیے ہیں وہ عارضی طور پر استعمال کے لیے دیے گئے ہیں یہی بات رسول اللہ نے بھی فرمائی کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے یہ دنیا ایک مسافرحانہ ہے مسافرحانے کا مطلب ہے یہاں عارضی طور پر قیام کیا جاتا ہے فساد کی اصل جڑ ملکیت ہے ہماری کوئی ملکیت نہیں لیکن ہم ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں میرا گھر میرا مال میری دولت میرا پیسہ میرا ٹکا یہ سب فساد ہے بربادی کا سب سے بڑا سبب ملکیت کا تصور ہے یہ نہیں سمجھیے کہ ملکیت کا تصور ختم ہونے کے بعد آپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جب ایک باپ اپنے بچے کو سینے پر لٹاتا ہے تو وہ اپنے اندر بچے کی لہریں منتقل ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور ایک لطیف سکرن اسے محمور کر دیتا ہے ملکیت کا تصور ہو تب بھی وہ اپنے اندر کرنٹ محسوس کرتا ہے اور اگر وہ اپنے بچے کو اپنے سینے پر اللہ کی ملکیت سمجھتے ہوئے لٹاتا ہے تب بھی ایک محبت برا کرنٹ محسوس کرتا ہے اور اس کا ایمان یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اولاد اللہ نے مجھے خوش رہنے کے لیے عطا کی ہے خوشی تب بھی محسوس ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ اللہ کی ملکیت کے تصور سے بچے کو پیار کریں گے تو سرور نہیں ملے گا بلکہ زیادہ لذت اور خوشی محسوس ہوگی اس لیے کہ اس خیال میں اللہ شریک ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیل اللہ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی بڑھاپے میں اولاد ہونے والی اولاد سے باپ کی محبت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی محبت غالب آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسے ذبح کر دو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی ملکیت کا تصور ہوتا تو وہ ذبح نہ کرتے لیکن انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نوازش کی کہ بچے کی جگہ دمبا قربان ہو گیا اور حضرت ابراہیم حلیل اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی ملکیت نہیں سمجھا جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے جس کو چاہے ملک دے جس سے چاہے ملک لے لے جس کو چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اس کا ہر کام ہے وہ قادر المطلق ہے ہر شے پر جس طرح چاہے تصرف کرے رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ نے کیسی کیسی تکلیف برداشت کی سارے رشتہ دار اور اہل مکہ مخالف ہو گئے آپ کا اور اہل ہانہ کا بائک آؤٹ کیا گیا حضرت بی بی حدیجہ بیمار ہوئی تو دوا کے بغیر ان کا انتقال ہوا ظالموں نے دوا لانے کی اجازت بھی نہیں دی لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی اگر امت مسلمہ میں پیغمبران اکرام اور رسول اللہ کا یہ طرز فکر متحرک ہو جائے کہ دنیا میں کوئی چیز ہماری ملک نہیں ہے بلکہ ہمیں ہر چیز یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے تو وہ سرات مستقیم پر گامزن ہو جائے گی ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں کارخانے بنانے فیکٹریاں چلانے اور کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی محلوق متحرک رہے اور اللہ تعالیٰ کی محلوق ایک دوسرے کے کام آئے اگر کارخانے نہیں بنیں گے تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا بہترین کوالٹی کا کپڑا فخر و مباحت کے لیے نہ پہنیں بلکہ اس لیے پہنیں کہ اگر ہم اچھا اور عمدہ کپڑا نہیں پہنیں گے تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی مزدور بیکار ہو جائیں گے روزگار ہو جائیں گے اور کتنے ہی خاندان بھوکے مر جائیں گے جب آپ کا لباس فخر و مباحت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو آپ یہ نیت کریں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محلوق کو روزے ملے گی تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا آپ گھر بنائیں بلکہ اچھا گھر بنائیں تو اس عمل میں سیمٹ لوہا اینٹ ریت اور بجلی استعمال ہوتی ہے راج مزدور ترخان کام کرتے ہیں لکڑی کا کام ہوا ہے ٹائلیں لگتی ہیں بجلی کے کام سے مختلف شعبوں میں لاکھوں آدمی وابستہ ہیں انہیں روزگار ملتا ہے اگرچہ کاروبار حیات اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محلوب کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میرے دوستو ساری بات طرز فکر کی ہے اگر طرز فکر میں انبیاء کی طرز فکر شامل نہیں ہے تو پھر ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے شادی آپ کو فراہم کرتی ہے انسان اگر یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جسے دو بندے ایک دوسرے کے جسموں جاتے ہیں یقین کریں اس طرز عمل سے ساری شادیاں کامیاب ہو جائیں گی اور سعادت مند اولاد پیدا ہوگی بیوی اگر یہ سوچ لے کہ میرا شوہر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جیسا بھی ہے کالا ہے گورا ہے خوبصورت ہے کم صورت ہے تو گھر جنت نہ بن جائے یہی بات شوہر بیوی کے لیے سوچ لیں کہ بیوی کو اللہ نے بنا سنوار کر مجھے نعمت عطا کی ہے تو پورا معاشرہ پیار و محبت کے روپ میں ڈھل جائے اور ہر طرف سکون ہی سکون ہو جائے گا یاد رکھیے جس کا تصور ہوتا ہے وہاں اقتدار زیر بحث آتا ہے اقتدار میں ہمیشہ آدمی اپنی بات منوانا چاہتا ہے بیوی شوہر پر اقتدار جما کر اپنی بات منوانا چاہتی ہے شوہر بیوی سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے بچے والدین سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور والدین بچوں سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اسی طرح گھر اور پورے ماحول میں اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی ہے اور ماتر ہو جاتا ہے اگر اقتدار کی خواہش سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا تصور اپنا لیا جائے تو ہر بات ہر معاملہ اور ہر انسان سنور جائے گا ہر انسان کے اندر انبیاء اکرام کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے محلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں ارشاد ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے رب کی تشریح یہ ہے کہ ایسی ہستی جو عالمین کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل پیدا کرتی ہے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ان وسائل کی تقسیم اعثار محبت اور رحمت کے ساتھ کی جاتی ہے یوم جزا کا مالک ان وسائل کی تقسیم میں عدل و انصاف اور توازن برقرار رہتا ہے ربوبیت پر غور کیا جائے تو وسائل کی پیدائش سامنے آتی ہے کیونکہ انسان اور زمین کے اوپر موجود تمام محلوقات وسائل کی محتاج ہیں اگر محلوق کے لیے وسائل مہیا نہ کیے جائیں تو محلوق کی زندگی موت میں تبدیل ہو جائے وسائل سے مراد زمین پانی آسمان بارش ہوا دھوپ پھل اناج فضا مختلف گیسز معدنیات جمادات نباتات ہیں آکسیجن یا ہوا کے بغیر نہ تو زندگی کا تصور قائم ہوتا ہے نہ ہی زندگی قائم رہ سکتی ہے بے شک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عالمین کے لیے وسائل پیدا کیے اور صفت رحمت کے ساتھ ان وسائل کو عدل و توازن کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے لوہے انسانی اور زمین پر آباد تمام محلوقات ان وسائل سے فیضیاب ہوتی ہے ان وسائل کے بغیر زندگی کا تصور قائم نہیں ہوتا انسان زندگی کی بقا اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو وسائل ہمیں میسر ہیں ان وسائل کی خاص تقسیم ہیں مثلا ہم ہوا استعمال کرتے ہیں اگر ہوا میں توازن نہ رہے اور ہوا کے طوفان آ جائے تو ہماری زندگی تہس نہس ہو جائے گی ہوا میں اگر آکسیجن کی مقدار کم و بیش ہو جائے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے اسی طرح اگر پانی کی تقسیم میں توازن برقرار نہ رہے تو پانی کا طوفان آ جائے گا سیلاب میں انسان کی زندگی قائم نہیں رہتی بلکہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے پتہ چلا کہ وسائل کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں توازن ہو تاکہ زندگی تباہ و برباد نہ ہو اور وسائل محلوک کے لیے راحت و آفیت کا باعث بنے محلوب کو آرام و آسائش مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان وسائل کو رحمت کے ساتھ تقسیم کیا جائے ہر محلوق وسائل کی محتاج ہے صرف اللہ وسائل کی احتیاج سے محاورہ ہے رب العالمین نے جب کائنات بنائی اور اس کائنات کے لیے وسائل پیدا کیے تو پھر رب کائنات نے یہ چاہا کہ وسائل کی تقسیم کرنے والی ہستی محلوق میں سے منتخب کی جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھا اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ انہیں گھر کی ضرورت ہے نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الحمد رب العالمین کی صفت بیان فرمائی ہے جو عالمین کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے عالمین وسائل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے وسائل کی احتیاج تغیر کی نشانی ہے اگر وسائل کی احتیاج ختم ہو جائے تو تغیر بھی ختم ہو جائے اور کائنات ختم ہو جائے وسائل کی تقسیم میں یہ بات بنیاد ہے کہ وسائل کی تقسیم وہ کرے جو وسائل کی احتیاج سے آشنائی رکھتا ہو اور جو وسائل کی ضرورت اور حصول اور استعمال کی صفات رکھتا ہو وسائل کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی پیدا فرمائی ہے جس کے اندر وسائل کی حاجت رکھ دی ہے اور جس کے اندر تقاضے پیدا کر دیے ہیں کہ وہ وسائل کو استعمال بھی کرے اللہ تعالیٰ نے وسائل تقسیم کرنے والی اس ہستی کے لیے فرمایا وما ارسل الرحمت العالمین اللہ نے اپنے نور سے کائنات کے نقش و نگار بنائے ضروریات اور احتیاج پیدا کی اور وسائل پیدا فرمائے ان وسائل کی تقسیم کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنایا اور اپنے بہموب بندے کے اندر وسائل کی احتیاج رکھی کیونکہ اللہ تعالیٰ حال کے اکبر کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتے اللہ حسمن اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ احتیاج سے ماورا ہے اللہ رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رحمت کے ساتھ بنایا اس نے محلوق کو پیار محبت اور چاہت کے ساتھ تحلیق کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے سراپا بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وسائل تقسیم فرمائی اس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں رسول اللہ کو اپنے اور محلوب کے درمیان واسطہ بنایا رسول اللہ حاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مسلمان خوش نصیب ہیں کہ مسلمانوں کو جو در ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اس نسبت سے کوئی بندہ رب تو نہیں ہو سکتا رسول اللہ رحمت للعالمین ہے لہٰذا اس نسبت سے جب مسلمان رسول اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور کلمہ پڑھ کر اپنی نسبت رسول اللہ سے قائم کر لیتا ہے تو مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رحمت منتقل ہو جاتی ہے ہر مسلمان چونکہ رسول اللہ سے ایک روحانی قلبی اور ظاہری رشتہ رکھتا ہے اس لیے اس کے اندر یہ صفات منتقل ہو جاتی ہیں جس طرح رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے اسی طرح ہر مسلمان کو پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا ایک چلتا پھرتا کردار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کافر کے لیے بھی رحمت بنایا ہے تاکہ وہ کافروں کے ساتھ اہلا کے حسنہ سے پیش آئے اور کافر مسلمانوں کے اہلا کے حسنہ اور کردار دیکھ کر ایمان قبول کریں جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آج مسلمان خود مسلمانوں کے لیے زحمت بن گیا ہے مقامی فکر ہے کہ کیا رب العالمین اور رحمت للعالمین نے تفرقہ کی اجازت دی ہے عالمین سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین اور رسول اللہ کے لیے رحمت للعالمین فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رحمت العالمین نہیں فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کافروں کے لیے رحمت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت المسلمین نہیں فرمایا رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو اللہ تعالیٰ نے کافر وغیرہ مسلم کے حقوق متعین فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر اور غیر مسلم کے حقوق متعین فرمائے ہیں یہ سوال کہ اگر رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں رحمت المسلمین نہیں تو پھر مسلمان اور غیر مسلم میں اور اسلام اور کفر میں کیا فرق ہوا فرق یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے رحمت للعالمین کی صفت رحمت منتقل ہو جاتی ہے اور کافر کو یہ صفت منتقل نہیں ہوتی مسلمان اگر اپنی مسلمان بھائیوں کے لیے رحمت نہیں ہے تو اسے سوائے محرومی اور بد نسیمی کے کیا ملے گا رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں آپ کے ماننے والوں کو حضور کی نسبت رحمت منتقل ہو جاتی ہے جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر اہلا کے حسنہ پیدا ہو جاتے ہیں غصہ ختم ہو جاتا ہے نفرت سے پاک ہو جاتا ہے حسد کینہ بکس اور غرور و تکبر کی جگہ محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے اور یہی آپ کا عسوۂ حسنہ ہے اس عسوۂ حسنہ کی بنیاد اللہ کی قربت اور نسبت ہے رسول اللہ ہمیشہ اللہ کی معرفت سوچتے ہیں ہر چیز سے پہلے ذہن میں اللہ تعالیٰ آتا ہے پھر شے آتی ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور میرا خیال ہے کہ ایسا مشکل کام نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں امت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کی طرز فکر کی کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز فکر کی حامل ہوتی ہے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر رحمت ہے یا غصہ ہے محاسبہ کرنے کے بعد نظر آتا ہے کہ مسلمان میں غصہ نفرت اور تکبر تو بہت آ گیا ہے لیکن رحمت کہیں نظر نہیں آتی اور مسلمانوں کے اندر پانچ فیصد بھی ایسی خوبیاں نہیں ملتی جنہیں رسول اللہ کی نسبت دی جا سکے بلکہ سچی بات تو یہ ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ایک فیصد بھی اس و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربن نہیں ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرنے والے افراد کے بارے میں فرماتے ہیں وہ لوگ غصہ کرتے ہیں جو جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی پہلوان کو کشتی میں گرا کر قتل کرنا چاہا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا حضرت علی اسے قتل کرنے کی بجائے چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے یہودی نے کہا کہ اب تو آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا آپ نے فرمایا نہیں میں تجھ سے اپنے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا جیسے ہی تو نے مجھ پر تھوکا مجھے غصہ آ گیا اب میں تجھے ہلاک کرتا ہوں تو اس میں میری ذاتی غرض شامل ہوگی لہٰذا میں نے تجھے چھوڑ دیا غصہ نفرت اور کبر سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے رسول اللہ کی عملی زندگی اسی سے عبارت ہے آپ نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا بلکہ سب کو معاف فرمایا ہے اپنے خاندان کے جھگڑے قرضے حتیٰ کے قتل تک معاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو رحمت اللہ فرمایا ہے حضرت امیر معاویہ کی بیوی اور یزید کی والدہ ہندہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر ان کا کلیجہ چبایا اور لاش کی بے حرمتی کی لیکن جب وہ مسلمان ہو گئی تو آپ نے اسے بھی معاف کر دیا رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا عملی مظاہرہ ہمارے سامنے ہے رسول پاک سراپا رحمت تھے ہمیں بھی حضور پاک کی فکر پر ان کی طرز فکر پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائیوں بچوں اور خاندان کے لیے رحمت بنا کر رہنا چاہیے جب ہم رحمت بن کر جئیں گے تو ہماری مشکلات تمام پریشانیاں اور بے سکونی کی کیفیات ختم ہو جائیں گی عید میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفرقہ یا وحدت عید میلاد کے دن مرکزی مراقبہ حال میں نماز فجر اور مراقبہ کے بعد یہ محسوس ہوا کہ انوارات اور روشنیوں کی پرمسرت لہریں روح کے اندر سرائیت کر رہی ہیں اور ایک انجانی سی خوشی سے روح معمور ہے جسم کا رواں رواں اس کیف اور سرور کو محسوس کر رہا تھا وہاں موجود دیگر افراد نے بھی خوشی کی اس کیفیت کو محسوس کیا تفکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ذہن میں انسپائر ہوتی ہے کہ اصل عید تو عید میلاد النبی ہے کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو رسول پاک کی اس دنیا میں ولادت باسعادت کے بعد شروع ہوئیں عرض و سماوات محلوق اور امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ کی ولادت اصل عید ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ رسول اللہ کی ولادت باسعادت اور حیاتِ طیبہ کے تابع ہے عید میلاد رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربستیود ہونے کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامعلوم کب سے تحلیق کر کے چھپا رکھا تھا اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو عالم نسود میں بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور مقام شکر ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تحلیق کیا اور اس نور سے ساری کائنات بنائی یہ تمام کائنات اس کے اندر حرکت اور زندگی رسول پاک کے نور کتابیں ہیں غور فرمائیں کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں عرش کرسی سماوات عرض فرشتے انبیاء یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کے نور سے تحلیق ہوا تو رسول اللہ کی ولادت باسادت سے بڑھ کر اور کون سی عید ہو سکتی ہے اور اس خوشی کو محسوس کرنا بڑی سعادت ہے اور ان افراد کے لیے خوش نصیبی کا اشارہ ہے جو رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں اور ان کے پیروکار ہیں یہ دن ہر سال آتا ہے چودہ سو سال سے لوگ اس روز جمع ہوتے ہیں تھانی کرتے ہیں مکالہ جات پڑھے جاتے ہیں اور سیرتِ طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن اس سب کے باوجود اس سب اہتمام کے برعکس جب امت مسلمہ کی زندگی اور اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ چودہ سو سال سے رسول اللہ کے اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے اور آپ کے اس مشن کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں لیکن اس کے باوجود عمل مفقود ہے حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں بلکہ بڑے یا چھوٹے ہونے کا معیار یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر کتنا عمل پیرا ہے جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر جتنا عمل کرتا ہے اسی مناسبت سے وہ متقی پرہیزگار اور بزرگ ہے امت مسلمہ کی بدنصیمی ہے کہ چودہ سو سال سے ہزار ہا تقریر سننے لاکھوں کلمات کا مطالعہ کرنے اور کروڑہ بار رسول اللہ پر درود و شریف بھیجنے کے باوجود وہ تفرقی کا شکار ہے رسول اللہ کے اس حکم اور اس مشن کے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اس کے باوجود آج مسلمان کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جب تک فرقہ بندی اور آپس میں گروہ بندی کا تقابلی تذکرہ نہ کیا جائے مسلمانوں کی شناخت ہی نہیں ہوتی چودہ سو سال میں رسول اللہ کے اس حکم کی اتنی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی آج مسلمانوں کی پہچان ہی یہ رہ گئی ہے کہ وہ دیو بندی بریلوی مقلد غیر مقلد اور نامعلوم کیا کیا ہیں بس نہیں ہیں تو صرف ایک امت واحدہ نہیں ہے ہر سال محافل میلاد منعقد کرنا اور ان میں لوگوں کا ذوق و شوق سے شریک ہونا صرف نشستنند گفتنند اور برہاستنند ہو کر رہ گیا ہے صد افسوس کہ چودہ سو سال میں علماء اور مشاہد کا کوئی ایسا گروہ پیدا نہ ہوا جس نے یہ کوشش کی ہو کہ مسلمان صرف مسلمان ہیں اور کچھ نہیں اس کے برعکس قوم تفرقہ میں بٹ گئی اور اس گروہ بندی کی وجہ سے قوم کا شرازہ منتشر ہو گیا وحدت اور اہوت کی تعلیمات پردے میں چھپ گئی ہیں حالانکہ رسول اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو انفرادی اور اجتماعی پروگرام مرتب فرمایا ہے اس میں اجتماعیت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی روزہ باجماعت نماز حج اجتماعی عمال ہیں ماحول اور معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا بے ایمانی سے بچنا اپنے بھائیوں کے حقوق غضب نہ کرنا اپنے بھائیوں کے حقوق غصب نہ کرنا یہ سب اجتماعی اعمال ہیں ایک اور ایک گیارہ اور گیارہ گیارہ بائیس ہوتے ہیں مسلمان تھوڑے سے ہی صحیح لیکن اگر وہ آج یہ طے کر لیں کہ وہ رسول اللہ کے مشن کے لیے زبانی جمع تفریق کی بجائے زندگی میں عملی قدم بھی اٹھائیں گے تو مسلمان اس دنیا کی سب سے بڑی قوت بن سکتے ہیں رسول اللہ نے اپنے مشن کے لیے بڑی بڑی تکالیف برداشت کی اور پریشانیوں کا سامنا کیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی اپنا آبائی شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی غزوات اور لڑائیوں میں حصہ لیا اور پھر صلح رحمی سے ان سب تکالیف اور عزیز و اقربا کا خون بہا معاف بھی فرمایا رسول اللہ نے یہ ساری تکالیف اس لیے برداشت کی کہ وہ امت کے لیے یہ مثال چھوڑ کر جا رہے تھے کہ مسلمان ایک ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہیں مسلمان اللہ کو رب اور حضرت محمد کو رسول اور قرآن پاک کو اللہ کی کتاب جان کر ان پر ایمان رکھتے ہیں پس جب اللہ بھی ایک ہے رسول اللہ بھی ایک ہے کتاب بھی ایک ہے اور مسلمان بھی رسول اللہ کی ایک ہی امت ہے تو یہ درمیان میں تفرقہ کہاں سے آ گیا اس فرقہ بندی کی بنیاد پر کسی فرد کی رسائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تک ہو سکتی ہے نہ کوئی رسول رسول اللہ کو خوش کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی حال میں جنت کا مستحق بن سکتا ہے رسول اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو بندہ تعصب پر جیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کو میری شفات نصیب نہیں ہوگی قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ کی رسی متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو رسول اللہ کے ارشاد کے برعکس جو آدمی تاصب پر جیا اور جس نے مسلمان کو اپنا بھائی نہ سمجھا اور تفرقہ بازی اختیار کرتے ہوئے قبر و غرور کیا وہ سارے میں ہے تفرقہ بازی کے نتیجے میں آدمی دیدار و داناستہ کبر اختیار کر لیتا ہے یہاں ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہ سیدھے راستے پر ہے اور جنت میں جائے گا جبکہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا جب کوئی فرقہ یہ کہتا ہے کہ صرف وہ جنتی ہے تو لا محالہ شیطان یہ وسوسہ اور حناس دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ دوسرے دوز ہی ہیں زبان سے تو کہا نہیں جاتا لیکن جب آپ اپنے آپ کو جنتی قرار دے دیتے ہیں تو اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے اور شیطانی وسوسہ ذہن کو اسی طرف لے جاتا ہے کہ دیگر لوگ جنتی نہیں ہیں ایک فرد جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان رہا ہے قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو ایسے بندے کے لیے یہ گمان کرنا کہ یہ جنتی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی تفرقہ بازی گمراہی ہے اور آدمی کو سرات مستقیم سے دور کر دیتی ہے رسول اللہ نے ہمیشہ یہ کوشش فرمائی ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں اور آپس میں نہ لڑیں ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں بلا شبہ رسول اللہ کا یہی مشن ہے بھائی کو بھائی سے لڑانا مسلمان کو آپس میں دست و گربان کر کے فساد و ہون ہرابا کرنا شیطان کا مشن ہے اگر کوئی شیطان حسلتوں یعنی تعصب نفرت حکارت اور تفرقہ کو اپناتا ہے تو وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑا ہے جو شیطان کا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا مشن توحید ہے اور اللہ تعالیٰ وحدت کی دعوت دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جس طرح تم مجھے ایک مانتے ہو اسی طرح مسلمان ایک قوم کی طرح متحد ہوں اگر ساری مسلمان امت ایک قوم بن جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوست قوم ذلیل و ہار نہیں ہوتی آج اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ ذلیل پریشان اور مفلوک الحال ہیں اس دنیا میں اس وقت جتنی بڑی طاقتیں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ فرقے پیدا کر دیے جائیں غیر مسلم اقوام اس پروگرام پر عمل پیرا ہیں اور زیادہ سے زیادہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں نتیجتاً مسلمان ذلیل و ہار ہیں غیر مسلم حاکم اور مسلمان ہر جگہ محکوم ہیں امت مسلمان کی زبو حالی بے عزتی بربادی اور ہلاکت صرف اسی وجہ سے ہے کہ اسلام دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور مسلمان تقسیم ہو کر فرقوں میں بٹ گئے ہیں بہتر سال کی عمر میں میرا تجربہ اور عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے انتشار حتم نہ ہوا اور عالم اسلام میں مزید فرقے بنے اور مسلمانوں نے متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا تو یہ قوم برباد اور ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے گا اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے جو قوم میں اپنی تبدیلی نہیں چاہتی اللہ ایسی قوم کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے جب کوئی قوم خود اپنی تباہی اور بربادی چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منظور کر لیتا ہے اور جب کوئی قوم اپنا عروج چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لیتا ہے اور اللہ ان دونوں ہاتھوں سے بے نیاز ہے رسول اللہ کا فرمان ہے مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے اس کے برعکس یہاں صورتحال یہ ہے کہ بھائی ہونا تو دھرکنار ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے نہیں چوکتے آج جو پریشانی اور ادبار ہے اور مسلمان تمام دنیا میں جو ذلیل و ہوار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے تعمیر پہلو چھوڑ کر تحریبی رخ اختیار کر لیا ہے تحریبی رخ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ ڈالا جائے اور ایک دوسرے کو برا سمجھ کر نفرت کی جائے رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان پر فرض ہے کہ اس تفرقہ بازی سے باہر نکلیں رسول اللہ کی ارشادات ہیں کہ اگر مسلمان فوج فاتح بن کر کسی ملک میں داخل ہو تو عبادت خانوں کو نہ گرایا جائے ممبر نہ توڑے جائیں ان کے مذہبی پیشوا کو قتل نہ کیا جائے رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ دیگر مذاہب کے عبادتانوں اور مذہبی پیشوا کا احترام کیا جائے لیکن آج مسلمان مسلمان نمازی کو قتل کر دیتا ہے مسلمان بے شمار مسالک طبقات اور فرقہ جات میں منقسم ہیں انتہا یہ ہے کہ ایک مسلک کا پیروکار دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا حالانکہ وہ کلمہ گو ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے حج ادا کرتا ہے گزشتہ دنوں انگلینڈ کے دورے میں ایک اجتماع کے دوران میں نے علماء اور مشاہ حضرات کو ایک تجویز پیش کی کہ دیوبند اور بریلی تو ہندوستان کے شہر ہیں آج مسلمان جو دیوبندی اور بریلوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اگر مسلمانوں کی یہی مجبوری ہے کہ وہ کسی شہر کے نام سے اس کے بغیر پہچانے نہیں جا سکتے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ دیوبندی اور بریلوی کے چکر سے نکل کر مکی اور مدنی کہلائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنے بھی علماء اکرام وہاں تشریف فرما تھے حال کے پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے جب اسلام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا عمل اور کردار زیر بحث آتا ہے جب ہم کسی کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے رسول اللہ کی تعلیمات اور اہلا کے حسنہ پر عمل پیرا ہو تو سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان کا اپنے اللہ پر ایمان کتنا ہے مسلمان رسول اللہ کی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہیں اور ہم کس فرقے کا اسلام قبول کریں ایک انگریز نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ مجھے کون سا مسلمان کریں گے مقلد یا غیر مقلد شیعہ یا سنی دیوبندی یا بریلوی وہ مسلمان جو خود جھوٹ بولتا ہو اور ایک مقرر کی حیثیت سے یہ کہتا ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے وہ مسلمان جو غذا میں ملاوٹ کر کے اپنے بھائیوں کو مسلسل زہر کھلا رہا ہو وہ مسلمان جو مساجد میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا ہے آج مسلمان کا کردار کیا ہے معاشرہ کس طرح ایسے افراد کو قبول کرے آئیے عزم کریں گے تفرقہ بازی مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے سب کلمہ گو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمان تفرقہ سے اجتناب کرتے ہوئے دوسرے مسلمان کو برا نہیں کہے گا خود کو جنتی اور دوسرے کو دوز ہی گمان نہیں کرے گا جب مسلمان اس جذبے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی حشنودی کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور رسول اللہ کی امت سے سرفراز کیا ہمیں کلمہ اور نماز کی توفیق دی اور رسول اللہ سے عشق و محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں آپ کی تعلیمات اور امال کو اپنانے کی کوشش کریں جب ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انوار نبوت سے ہمارے قلوب اور اربا منور ہو جائیں گی ہمیں دنیا جہاں میں عروج حاصل ہو جائے گا نہابت و حلافت اور حاتب النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں یہ سعادت اور شرف نصیب ہوا ہے جس کی بنا پر ہم توحید پرست کہلاتے ہیں آپ کی ذات گرامی ایسی مبارک اور مسعود ہستی ہیں جن کی وجہ سے نوع انسانی کو اس بات کا ادراک ہوا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے اور انسان کی اس بنیاد پر اشرف المحلوقات ہے رسول اللہ کی آمد اور اس دنیا سے تشریف لے جانا اس مسلسل عمل کی آخری کڑی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک مجلس منعقد فرمائی اس مجلس میں فرشتے اور جنات موجود تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا حلیفہ بنانے والا ہوں اللہ کی اس ارشاد پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمین فرشتے اور جنات پہلے سے موجود تھے اور نیابت و حلافت کے منصب پر کوئی فائز نہ تھا آپ سے مراد یہ ہے کہ میں ایسی بستی ایسی ہستی تحلیق کر رہا ہوں جو میری قائم مقام بن کر اپنے اختیارات استعمال کرے گی جیسے نائب وزیر اعظم یا نائب گورنر ہوتا ہے فرشتوں نے یہ بات سن کر کہا کہ آپ نے جس ہستی کو اپنا نائب یا حلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے اور جن عناصر سے اس کی تحلیق ہوئی ہے ان عناصر میں فساد اور خون حرابہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کو رد نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو جتنا علم عطا کر دیں وہ اتنا ہی جانتا ہے اس پر فرشتے خاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیابت و حلافت کے لیے اپنی ذات میں موجود صفات کا علم عطا کیا اور آدم کو حلیفت العرض کی حیثیت سے وہ علم سکھا دیے جن کو جان کر حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے نائب کے فرائض انجام دے سکے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو سمجھانے اور ان سے آدم کی حاکمیت کا اقرار کرانے کے لیے آدم سے کہا کہ ہم نے اپنی نیابت اور حلافت کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے قائدوں اور ضابطوں پر مشتمل جو علم تمہیں سکھایا ہے وہ بیان کر دو آدم نے ان اسما کی تفصیل بیان کر دی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ آدم نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور آپ حکیم و علیم اور دانا اور بینا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چونکہ آدم کو نیابت اور حلافت سونپ دی گئی ہے اس لیے تم آدم کی حاکمیت کا اقرار کرو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا یہ نہیں کہ نوز باللہ فرشتوں یا جنات نے آدم کو اللہ کا درجہ دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آدم کی حاکمیت قبول کرنے کے لیے اپنے سر جھکا دیے اور یہ اقرار کر لیا کہ آدم ان علوم کی بنیاد پر ہمارے حاکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیابت و حلافت کے لیے آدم کو سکھائے ہیں اس موقع پر جنات کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ نے آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا اور دوسرے نے آدم کی حاکمیت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس گروہ نے آدم کی حاکمیت کو قبول کیا وہ اللہ کا پسندیدہ گروہ کہلایا اور جس گروہ نے آدم کی حاکمیت قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اسے معتوب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو احتیارات تفویض کر کے جنت میں بھیج دیا اور جنت میں ان علوم کی پریکٹس کرائی جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے جنت کا ماحول یہ ہے کہ جب آپ سیب کہیں تو سیب موجود ہو جاتا ہے دنیا کی طرح سیب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زمین کھودیں اس میں سے سیب کا پودا لگائیں پھر اس سیب کو پانی دیں پودے کو کھاد ڈالیں اسے کیڑے مکوڑوں سے بچائیں بارش اور دھوپ سے اس کی حفاظت کریں اور پھر سات آٹھ سال تک پھل کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو کائنات بن گئی جنت میں آدم نے سیب کہا تو سیب موجود ہو گیا یہ عمر سمجھنے کے لیے تحلیقی قوانین کا علم جاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ فرشتے جنات آسمان زمین چاند اور سورج تحلیق ہو تو سب ایک لفظ کن سے وجود میں آ گئے اس تحلیقی عمل میں یہ بات غور طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی کن کے بعد ان کی تحلیق ہوئی اللہ تعالیٰ کے کن کہنے اور آدم کے اختیار میں یہ فرق ہے کہ جب آدم نے سیب کہا تو وہ سیب سامنے آیا جو پہلے سے موجود تھا آدم نے جب پانی کہا تو وہ پانی موجود ہوا جو پہلے سے تحلیق ہو چکا تھا آدم نے حور کہا تو حور موجود ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہور پہلے سے موجود تھی جب آدم نے حور کہا تو وہ سامنے آ گئی ایسا نہیں ہے کہ ہور پہلے سے موجود نہ تھی اور آدم کے کہنے پر تحلیق ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں احسن الحالکین ہوں یعنی میں تحلیق کرنے والوں میں سے بہترین ہوں بہترین حالقیت کا وصف یہ ہے کہ ایک چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے اور آدم کی تحلیق کا وصف یہ ہے کہ پہلے سے وجود وجود کا مظاہرہ ہوتا ہے جتنا عرصہ آدم جنت میں رہے تو آدم کو کن کہنے کی پریکٹس ہوتی رہی اور آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم الاسما کا یقین راسخ ہو گیا آدم مشاہدے میں میں یہ بات کہ جو ارادہ کرتا ہوں اس پر لازمن عمل درامد ہو جاتا ہے یاد رہے کہ یہ عمل درامد اللہ کی تحلیق کردہ اشیاء میں ہوگا کوئی نئی اور غیر موجود شہ تحلیق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تمہاری بیوی جنت میں خوش ہو کر رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جہاں سے جو چیز چاہو خوشی خوشی کھاؤ پیو جنت میں رہنے کے لیے دو شرائط عائد کی تحلی کے تناظر میں یہ بات اہم ہے کہ حالت پر کوئی شرط عائد نہیں ہوتی شرائط محلوک کے لیے عائد ہوتی ہیں دو شرائط یہ ہیں کہ ایک جنت میں خوش ہو کر رہنا ہے بے حد خوش ہو کر کھانا پینا ہے یعنی خوشی کے ساتھ جنت کی ساری زمین پر تصرف کا حق دیا گیا انسان جب خوش ہوتا ہے تو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کئی کئی دن شادی کے معاملات میں گزر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے لیکن وقت کا پتہ نہیں چلا خدا نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو دس منٹ بھی دس گھنٹوں کے برابر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ہوش ہوتا ہے تو وہ اسپیس کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے جب غمگین اور پریشان ہوتا ہے تو وقت کی گرفت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک دن ایک سال کے برابر لگتا ہے جنت کا ماحول چونکہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہاں خوش ہو کر رہا جائے اس لیے وہاں وقت کا دباؤ محسوس نہیں ہوتا آپ قرآن پڑھ پڑھ کر جس قدر غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنا خوش رہا جائے شعور اسی قدر آزاد ہوگا دو آدم پر دوسری شرط یہ عائد کی گئی کہ شجر ممنوع کے نزدیک نہیں جانا اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تمہارا شمار ظالمین میں ہوگا اس درخت کے قریب جانا حکم عدولی یا ٹائم اور سپیس کی گرفت ہے ظالمین کا مطلب ہے تم ناخوش ہو جاؤ گے بہرحال شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم سے جنت میں سہو ہو گیا اور اس بھول پر آدم کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے حکم عدولی ہو گئی ہے جس جنت کی فضا خوشی سے نکل کر آدم کے ذہن میں ظالمین کا تاثر قائم ہو گیا تو آدم سپیس کی گرفت میں آ گئے یعنی آدم کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا آدم نے زمین پر آجزی اور انکساری کی روتے رہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو معاف فرما دیا لیکن ساتھ ہی اس شرط کی یاد دہانی کرا دی کہ اگر تم خوش رہو گے تو جنت میں دوبارہ داخل ہو جاؤ گے اور اگر خوش نہ رہوتے تو جنت تمہیں قبول نہیں کرے گی خوشی کیا ہے اللہ کے پسندیدہ راستے پر چلنا خوشی ہے اور اللہ کے پسندیدہ راستے پر نہ چلنا پریشانی اور نہخوشی ہے خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حکم عدولی نہ ہو یعنی تم شجر شجروع کے پاس نہ جاؤ مثلا جو ایک شجر ہے اس میں شاخ در شاخ برائی پھلتی پھولتی ہے اور آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اسی طرح جھوٹ کی بے شمار شاہیں ہیں آدمی کو ایک جھوٹ کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور جھوٹ کے درخت کی سو شاہیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنی بھی ممنوع باتیں بتائی ہیں وہ سب شجر ممنوع ہیں جھوٹ بولنا حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا یا قتل کرنا برائی کا درخت ہے جو شاخ در شاخ بڑھتا رہتا ہے اسی صورت خوشی کا درخت ہے اس میں سے بھی شاہیں نکلتی ہیں مثلا آپ نے کنواں بنوا دیا اور اس سے ہزاروں آدمی سیراب ہوتے ہیں تو وہ کنواں ایک درخت ہے اور پانی پینے والے ہزاروں آدمی اس کی شاہیں اور پھول ہیں اسی طرح نیکی اور برائی ایک درخت کی طرح پھلتی پھولتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا نیکی ایک درخت ہے جس سے تمہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں پیار و محبت سے رہیں ایک دوسرے کی دل آزاری کا سبب نہ بنے اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن آداب کا تعین کر دیا ہے ان کی پیروی کر کے اللہ کو راضی رکھیں اسی طرح آپ راضی بر رضا اور ہوش حرم رہیں گے رسول اللہ کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کریں یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں اس کے ثمرات تب حاصل ہوں گے جب رسول اللہ کے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوں گے اگر ہم با عمل ہوں گے تو سچی اور حقیقی خوشی اور اطمینان قلب نصیب ہوگا اگر خوش نہیں رہیں گے تو سکون نہیں ملے گا اور یقین کے درجے میں داخل نہ ہو سکیں گے یہ قانون ہے نہ خوش آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہر امتی پر فرض ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میں اپنے عمل میں سچا ہوں کیا میں رسول اللہ کا امتی کہلا سکتا ہوں جب آپ اس سوال پر غور و فکر کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ یقیناً میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ آپ کا امتی کہلا سکوں یہ خیال آئے گا کہ میں کس طرح آپ کا امتی ہوں آج اپنی حالت اور اعمال سے ہم فرشتوں کی اس بات کی تصدیق تو کر رہے ہیں کہ یہ فساد کرے گا لیکن اللہ کی اس بات کا مان کہاں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں نے آدم کو علم الاسما سکھائے ہیں آج وہ علم کہاں ہے علم الاسما میں تو فساد نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت ہے اور اللہ ہی اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے میرے لیے جدوجہد کرتے ہیں میں نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ان پر اپنے راستے کھول دو حیات طیبہ اور مشاہدہ قرآن پاک میں ارشاد ہے میں اور میرے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ پر درود و سلام بھیجو رسول اللہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا ہزانہ تھا میں نے محلوق کو محبت کے ساتھ اس لیے تحلیق کیا تاکہ محلوق مجھے پہچانے پہچاننے کی اس پروگرام میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بحثیت حالق محلوق سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جان اور پہچان لے یہ اس وقت ممکن ہے جب محلوق خود اپنے آپ کو پہچانتی ہو فرشتے جنات اور آدم اللہ کی تحلیق ہیں حضرت آدم نے جنت سے اتر کر حالق اور محلوق کے درمیان محفی رشتے کو ظاہر کیا قرآن پاک میں ارشاد ہے اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب آپ سے معافی کے ہاستگار ہیں اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہمارے لیے حسارے کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں ہے اس آیت میں غور کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت اور بندگی کا رشتہ قائم کیا اور محلوب کی حیثیت سے آجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا نسل آدم کو اس رشتے کی یاد دہانے کے لیے پیغمبروں کی آمد کا ایک سلسلہ قائم ہوا ان میں ایک نمایاں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کئی پیغمبر مبوس ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ حضرت داؤد اور حضرت سلمان اور تقریباً پچیس پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آخری نبی ہیں ان پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو ایک ہی بات کا تسلسل ملتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ حالق ہے اور ہم سب مہلوك ہیں اللہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شہ اللہ کی محتاج ہے تمام انبیاء نے ایک ہی بات کہی کہ اس کائنات کے دو رخ ہیں ایک روح کا نام حالق اور دوسرے کا نام محلوق ہے حالق اسے کہتے ہیں جو محلوق کو پیدا کر کے اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے اور محلوق کی حبر گیری کر کے اسے تحفظ فراہم کرتا ہے محلوق اسے کہتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں حالق کی محتاج ہوتی ہے مثل روشنی ہوا پانی خوراک اور لباس وغیرہ اللہ تعالیٰ ان تمام ضروریات کو لاکھوں کروڑوں سال سے پوری کر رہا ہے اور جیسے جیسے آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ضروریات بڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نئے نئے وسائل پیدا کر رہے ہیں ابتدا میں ایندھن کے لیے لکڑی استعمال ہوتی تھی آبادی میں اضافہ اور ایندھن کے زیادہ استعمال سے جنگلات ایندھن کے طور پر ناکافی ہونا شروع ہو گئے تو مٹی کا تیل دریافت ہوا کوئلہ بطور ایندھن استعمال ہوا پھر یہ بھی نہ کافی ہوا تو قدرتی گیس دریافت ہو گئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے پٹرول نکال دیا متبادل ذریعے کے طور پر بجلی دریافت ہوئی ایک ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی متبادل وسائل فراہم کر دیے اسی طرح مہلوب کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نئے وسائل فراہم کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ محلوب کی طرح احتیاج نہیں رکھتا اور اپنی ذات میں قادر المطلق ہے اور محلوق کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے مہلوک سراپا زی احتیاج ہے اور اس کا ہر کام اس ہر قدم اس بات کا پابند ہے کہ حالق کے ساتھ اس کی احتیاج قائم رہے محلوق چاہے اسے تسلیم کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زمین کو سورج کی حرارت نہ ملے تو کھیت میں اناج نہیں ہوگا اور اس دنیا میں اتنے حشرات الارض نکل پڑیں گے کہ وہ تمام نباتات اور درخت کو چٹ کر جائیں گے حتیٰ کہ انسان بھی ان کا تر بن جائے گا چاند نہ نکلے تو پھر اور اناج میں مٹھاس نہیں ہوگی اور چیز اتنی کڑوی ہو جائے گی کہ انسان اسے کھانے کے لیے زبان پر نہیں رکھ سکے گا اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں میں پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ انسان زمین کھودتا ہے تو اسے پانی ملتا ہے جو محلوقات کی حیات کے لیے لازمی اور بنیادی جزو ہے اب اگر پانی نہ ہو تو حیات ختم ہو جائے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب میں انسان کا کوئی عمل دہل نہیں ہے اناج کے پکنے اور پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے میں انسان کا کوئی عمل دہل نہیں ہے اسی طرح پانی کے چشمے انسان نے جاری نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احلاس میں ارشاد فرمایا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے غور فرمائے کہ محلوق ایک نہیں ہوتی ہمیشہ کثرت میں ہوتی ہے پرندے چرندے درندے حیوانات نباتات جمادات سمندری محلوق فرشتے جنات انسان سب کثرت ہے محلوق کسی طور سے کثرت سے باہر نہیں ہو سکتی اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے محلوک کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ محتاج ہوتی ہے پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک محتاج ہے کھانے پینے اور دیگر وسائل کی محتاج ہے آپس میں رشتوں کی محتاج معاشرت معیشت اور بود و باش میں محتاج غرض محلوک ہر حال اور ہر چیز میں حالت کی محتاج ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا جبکہ محلوک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہو یا کسی کا باپ ہو نسل کشی کے بغیر محلوق محلوق نہیں ہو سکتی نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے محلوق کسی کی اولاد ہوگی اور جب کسی کے ماں باپ بہن بھائی اور بیوی بچے ہوں گے تو لازمن خاندان بھی ہوگا بلکہ بے شمار خاندان ہوگے جس سے برادری قوم قبیلہ اور نسل قائم رہتی ہے سورہ احلاس میں حالق اور محلوق کا بنیادی فرق بیان کیا گیا ہے جس سے یہ نتیجہ آحض ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حالق نہیں اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے اللہ تعالیٰ واحد اور بے نیاز ہے جس کی بزرگی اور برتگی جس کی بزرگی اور برتری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے حالانکہ ابھی ایمان تو ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا یہ تو صرف مسلمان ہوئے ہیں قرآن پاک کی ہر آیت اور رسول اللہ کی ہر ارشاد میں حکمت ہے اس حکمت کا شعور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قرآن میں تفکر اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے جب ہم اللہ اللہ کے رسول قرآن پاک اور حدیث سے رہنمائی حاصل کریں گے تو ہمیں مشاہداتی علم حاصل ہوگا غور طلب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کی ارشاد کے مطابق ایمان ابھی ہمارے قلوب میں داخل نہیں ہوا مومن وہ ہوتا ہے جو زبانی اقرار کے ساتھ قلبی مشاہدہ بھی کرتا ہے اعتبار سے ایمان کے معنی یقین کے ہیں جب سے مسلمانوں کے اندر مشاہداتی حواس ختم ہوئے اسلام کمزور ہو گیا ہے کوئی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک قرآن نماز روزہ زکوٰۃ اور حز میں رد و بدل نہیں ہوا لیکن آج مسلمان سب سے کمزور محکوم اور بدنام ہیں اور امت مسلمہ ہر روز زوال پذیر ہے میری سمجھ کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایکان اور شہوت یعنی ایمان نکل گیا ہے اور ہم مشاہدے سے محروم ہو گئے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں نماز سے حضور قلب نہیں ملتا کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا عرض اور معروض کرتے ہیں اگر ہم نماز میں پڑھی جانے والی آیات کے ترجمے یاد کر کے ان پہ غور کریں تو یقیناً ہمارے میں یکسوئی پیدا ہوگی اور اطمینان قلب کے بعد ہمارا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائے گا جس قوم کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے وہ کبھی بے سکون نہیں ہوتی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی بات مسلمانوں کے لیے جو ورثہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ عربی زبان میں ایک کتاب آپ کے پاس موجود ہو آپ اس کو صرف سعادت کے لیے پڑھتے رہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کا ہو قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے عالم اروا میں تمام اروا سے یہ عہد لیا بکم کالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں عالمی اروا میں روحوں کے اندر نہ سماعت تھی اور نہ بصارت نہ ان کے اندر کوئی احساس تھا روح صرف یہ جانتی تھی کہ میں ہوں لیکن کیا ہوں کون ہوں کہاں ہوں کیسے ہوں کیسے پیدا ہوئی روح ان باتوں کو نہیں جانتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس جمود کو توڑنے اور اروا کو بہابر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اروا کے سامنے پیش کر دیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں تو اروا نے اللہ کی آواز سنی اللہ کی آواز سننے سے روحوں میں سماعت کی صلاحیت متحرک ہو گئی سماعت کے بعد دوسرا مرحلہ بسارت کا آیا کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور توجہ کی مرکزیت کا حصول بسارت کی بنیاد ہے اس مرحلے پر اروا آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوئیں اور نگاہ کی اولین مرکزیت اللہ تعالیٰ کی ہستی بنی تو اروا کو بینائی بصیرت اور بصارت ملی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سماعت کا پہلا مرحلہ ہے اور آواز سننے کے بعد دوسرا مرحلہ ادراک ہے روحوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو تیسرا مرحلہ بسارت بنا براہ راست طرز فکر میں اس اس بات کو طرح کہا جائے گا کہ روح کی اولین بسارت روشنی یا نگاہ اللہ تعالیٰ ہے اور روح کی نگاہ نے پہلی ہستی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اللہ کو دیکھنے کے بعد اروا میں قوت گویائی پیدا ہوئی اور روح نے اللہ کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں اللہ تعالیٰ کی آواز سننا سماعت آواز سن کر متوجہ ہونا ادراک یا بصیرت آواز دینے والی ہستی کو دیکھنا بصارت اور جواب دینا گویائی سے قبل اروا کے پاس نہ سماعت تھی اور نہ ہی ادراک بصارت اور قوت گویائی تھی جب اروا نے یہ ادراک کیا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے تو اس کے اندر حواس تشکیل پائے اللہ کو دیکھنے کے بعد اروا نے اس بات کا ادراک کیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے اور میں محلوق ہوں اور میرا پیدا کرنے والا حالک اللہ اللہ ہے ہر روح کی پہلی سماعت اللہ کی آواز پہلی بصیرت اللہ کی فہم پہلی نگاہ اللہ کی بصارت اور اولین کلام اللہ کو دیکھنے کے بعد اس کی ربوبیت کا اقرار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری سماعت سے سنتے ہو میری بسارت سے دیکھتے ہو میرے فواد سے سوچتے ہو اور میری قوت گویائی سے بولتے ہو اگر ہم یوم ازل اللہ کی آواز نہ سنتے تو ہمارے اندر سماعت پیدا نہ ہوتی اور اللہ کو نہ دیکھتے تو محلوقات کو بصارت اور نگاہی نہ ملتی تو سب اندھے ہوتے اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے تو ہمارے اندر قوت گویائی ہی نہ ہوتی اور محلوق عقل فہم اور ہوش و ہوا سے بےگانا ہوتی اللہ کی قدرت کے مناظر زمین آسمان چاند سورج ستارے یہ سب کچھ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ روح کی آنکھ اللہ کو دیکھ چکی ہے رسول اللہ کی یہ تعلیمات ان کے علم کے وارث اولیاء اللہ کو منتقل ہوتی ہیں محلوک دو طرح تحلیق ہوئی اول عالم اروا میں جہاں اروا نے اللہ کی آواز سن کر اور اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا لیکن اللہ کے نظام کے تحت بھی محلوق نے وہ روپ اختیار نہیں کیا جہاں محلوق حالق کو قبول کرے یا رد کرے عالمی اروا میں تو اللہ کو سامنے دیکھنے کے بعد کون انکار کر سکتا ہے جہاں اختیار زیر بحث نہیں آتا لہٰذا عالمی اروا کے بعد محلوق عالم ناسوت میں آئی یہاں عالم دنیا میں روح نے ایک اور جسم بنایا جسے ہم مادی جسم کہتے ہیں یہاں مادی جسم میں روح نے یوم ازل کی کیفیت کو دہرایا میرے دوست سوال کرتے ہیں کہ اختیار کہاں سے آیا میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے روز اول یہ اختیار دے دیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول اقرار یا انکار کا اختیار دے دیا تھا چاہے قبول کرو چاہے قبول نہ کرو اس اختیار کے استعمال کے لیے روح کی یہ ڈیوٹی لگی کہ روح ایک اور وجود بنائے اور اس جسمانی وجود اور اپنے درمیان پردہ رکھے ایسا پردہ جو کوشش اور جد و جہد کے بغیر نہ اٹھے اس دنیا میں محلوق کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم کیا تمام پیغمبروں نے آہری پیغمبر رسول اللہ کو متعارف کروایا اور سب سے آہر میں رسول اللہ تشریف لائے رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین میں رحمت بنا کر بھیجا ہے نور و بشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے آسمان اور زمین نور پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نور ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات نور ہے اور جس بیلٹ پر کائنات سفر کر رہی ہے وہ بھی نور ہے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حالستن نور پر قائم ہے اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نور دکھا بھی دیتا ہے ہر بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جدوجہد کرتا ہے اس نور کو دیکھ لیتا ہے جس نور پر کائنات سفر کر رہی ہے اس نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے قیامی صلاوات اور مراقبہ بہترین عمل ہے حضرت سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تحلیق کیا رسول اللہ کائنات کی تحلیق کے پہلے فرد ہیں یعنی کائنات کا نور ہے اسی نور سے ساری تحلیقات تحلیق ہوئیں زمین پر ایک طرف رسول اللہ بشر ہیں اور دوسری طرف باطن میں نور ہے لوگ اس بات پر الجھتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں ایک گروہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ کو مدینہ منورہ تک محدود کرتا ہے دوسرا گروہ حیات نبی کا سارے عالمین میں قائل ہے آج اس فقیر نے اس مسئلے پر بہت سوچ بچار کی میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ کے ارشاد کے مطابق شہید کے اوپر موت وارد نہیں ہوتی جبکہ شہادت کا واقعہ ہونا اس بات کے تابع ہے کہ شہید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور رسول اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے میں شہید ہوا ہو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ اور دیگر مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ شہدا اپنی قبروں سے شہروں میں آتے ہیں بال بنواتے ہیں ناہن ترشواتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ جب شہدا زندہ ہیں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہیں تو رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں شک کی کہاں گنجائش باقی ہے رسول اللہ کی تمام امتی روزہ مقدس و متحر پر جا کر السلامات وسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی پاکستان میں زندہ ہے تو وہ امریکہ میں کیوں زندہ نہیں ہے جو فرض زندہ ہے وہ ہر جگہ زندہ ہے رسول اللہ کی حیات طیبہ پر اسلام کے تمام مکاتب فکر متفق ہیں صحابہ اکرام امت کے علماء صلحہ اور اولیاء اللہ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد امت کی دستگیری کے واقعات عوام و خواس اور اولیاء اللہ کے تواتر کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جلانی رحم اللہ ایک دفعہ ممبر پر واز فرما رہے تھے اہم دورانی واز ممبر سے اتر آئے اور با ادب سر جھکا کے بیٹھ گئے ایک شخص نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا حضور سید کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور جلوہ افروز ہو گئے میری کیا مجال تھی کہ حضرت ساکی ایک کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بیٹھتا یا آپ کی جانب پش کرتا میں اتر آیا اور خاموش ہو گیا جب حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنی مرشد گرامی حضرت بابا فرید گنج شکر کا مشار مبارک تعمیر کرانا شروع کیا تو جہاں بہشتی دروازہ ہے وہاں آپ کو رسول اللہ کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی حضرت مجدد علی ثانی کے والد محترم نے آپ کی پیدائش کے وقت حضرت رسول اللہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا دیدار کیا کہ آپ نے تشریف لا کر بچے کے کہانوں میں اذان اور اقامت کہی حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً اور انائن دیکھا نہ صرف عالم اروا میں بلکہ عالم مثال میں زیارت کی حضرت شیخ فرید الدین پر شب جمعہ رسول اللہ کی نیاز پکار نیاز پکا کر درویشی کو کھلاتے تھے ایک دن منتظم نے ناداستگی میں کمہاروں کے گھر سے بغیر اجازت برتن لا کر تام کے لیے استعمال کیے جب رات گزر گئی تو شیخ فرید الدین حجرا سے باہر آئے منتظم نے وجہ دریافت کی تو فرمایا آج رات میں نے رسول اللہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف معمول حجرے سے باہر کیا فرماتے دیکھا میں نے بڑھ کر با عدم سلام کے بعد عرض کیا کیا میری بدقسمتی ہے کہ آپ نے آج میرے حجرہ تاریخ کو منفر نہیں فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرزند فرید تمہارے گھر میں مشتبہ برتن پڑا ہے جو میرے اندر آنے میں رکاوٹ ہے شیخ فرید نے فوراً وہ برتن باہر نکلوا دیا اور دوسری شب جمعہ سے دگنا کھانا پکا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتو پر اثار کیا مہدوم جہانیہ جہاں گش فرماتے ہیں کہ ایک روز مدینہ منورہ میں رسول اللہ بعد نماز تحجد میں مراقبے میں تھا ایک صاحب عظمت بزرگ کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خجرہ شریف کے دروازے پر آئے ان کے لیے دروازہ کھل گیا گیا وہ اندر داخل ہوئے اور اور پھر دروازہ بند ہو دوسری تیسری شب بھی ویسا ہی ہوا میں نے چاہا میں بھی انہی کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤں مگر دروازہ بند ہو گیا اور میں کامیاب نہ ہو سکا حاضرین سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہے انہوں نے کہا خاموش رہو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور تم باتیں کرتے ہو صبح اپنے مرشد کریم شیخ عبداللہ یافی رحم اللہ سے یہ حال بیان کیا کہ کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار ہوتا ہے مگر ہم کلامی کی سرفرازی حاصل نہیں ہوتی اگر آپ کی توجہ سے یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت خوش وقت سمجھوں گا شیخ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس لے جاؤں گا اس کے بعد آمدینہ شریف سے باہر تشریف لے آئے میں بھی ساتھ تھا جب ایک جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب نہایت شان و شوکت سے ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں دربار پر نور پر نور ہستیوں سے بھرا ہوا ہے وہاں رکا جات اور عرضیاں لکھے جا رہی ہیں جب میں نزدیک گیا تو دیکھا یہ تو وہی بزرگ تھے جو نیم شب روزہ اتھر میں داخل ہوتے نظر آئے تھے شیخ عبداللہ یافی رحم اللہ نے آپ کے نزدیک جا کے عرض کیا کہ یا غوث العظم یہ سید زادہ نہایت شائستہ اور مند ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو کر دولتے ابدی سے سرہرو ہو جائے بس ایک پروانہ اس کو بھی عنایت فرما دیجیے آپ نے میری جانب التفات سے دیکھا اور فرمایا اس کے لیے چٹھی کی ضرورت نہیں اس کو میں اپنے ہمراہ لے جاؤں گا جب دربار برہاست ہوا آپ اٹھے اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور مجلس عالیہ میں داخل کیا دولتے کاملہ اور سعادت مشاہدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حاصل ہوئی رمضان المبارک میں حضرت سید احمد شہید حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ لیلت القدر کب آئے گی شاہ صاحب نے فرمایا فرزند عزیز شب بیداری کا معمول جاری رکھو یہ بھی واضح رہے کہ محض جاگتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پاسبان ساری رات آنکھوں میں گزار دیتے ہیں مگر انہیں فیض آسمانی کب نصیب ہوتا ہے خدا برتر کا فضل شامل حال ہونا چاہیے نصیب یاوری کرے تو انسان کو سوتے سے جگا کر دامنے طلب برکات کے موتیوں سے بھر دیا جاتا ہے سید صاحب قیام گاہ پر چلے گئے اور شب بیداری کا معمول جاری رکھا ستائیس رمضان المبارک کو عشاء کے بعد بے اختیار نیند آ گئی رات کا ایک حصہ باقی تھا کہ اچانک کسی نے جگا دیا اٹھے تو دیکھا دائیں بائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر تشریف فرما ہیں اور زبان مبارک پر کلمات جاری ہیں احمد اٹھو اور غسل کرو آج شب قدر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہو اور قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعاؤں مناجات کرو اس کے بعد یہ دونوں بزرگ تشریف لے گئے سید صاحب دوڑ کر حوض کی طرف لپکے اور باوجود یہ کہ سردی سے حوض کا پانی برف ہو رہا تھا اس سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر عبادت میں مشغول ہو گئے سید صاحب فرماتے ہیں اس رات مجھ پر فضل الہی کی بارش ہوئی اور حیرت انگیز واردات اور کیفیات مجھ پر وارد ہوئیں میری بصیرت اس طرح روشن ہو گئی کہ میں نے دیکھا تمام درخت پتھر اور دنیا کی ہر چیز سجدے میں ہے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے مگر ظاہری آنکھوں سے اپنی اپنی جگہ کھری معلوم ہوتی تھی صبح آزان تک یہی کیفیت رہی آج کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا احمد رضا ہاں رحم اللہ نے جب مدینہ طیبہ میں حاضری دی تو دیدار شوق میں دروشری پڑھتے رہے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور عزت افزائی فرمائیں گے لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو آپ نے ایک نعت کہی نعت عرض کرنے کے بعد انتظار میں موت بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور رسول اللہ کی بیداری میں زیارت نصیب ہوئی عارف کامل حضرت مہدوم اسماعیل سومرو سندھ کے عارفین میں شمار ہوتے ہیں ان سے ہزارہ افراد نے فیض پایا ان کی حضور پر نور رسول اللہ کی روح پاک سے حتیر القدس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں انہوں نے ایک رات حاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پر اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح مٹیاری کے ایک نوجوان سید سے کر دیا جن کی اولاد آج تک مٹیاری میں موجود ہے آپ کی دوسری بیٹی ایک عارفہ کاملہ ولیہ اور معرفت الہی کے مقامات سے آگاہ تھیں آپ ہی کے فیض یافتہ اور آپ ہی کی حلیفہ تھی اس خاتون کو بھی سیدوں کی ایک بچی کا ادب کرنے پر مہدوم ساہ کو رسول اللہ کی طرف سے روحانیت کی بشارت ملی اور اس کے بعد ہی اس خاتون کو یہ کمالات حاصل ہوئے حضرت محتوم اسماعیل سومرو شبروز حل کرتے تھے درہان بلوچستان کے بزرگ حضرت مولانا محمد عبداللہ درہانی نقش بندی مجددی کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک ایسے مکان میں ہوں جو نور سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے وہاں ایک خاتون تشریف لائیں وہ صورت و لباس سے بہت حسین و جمیل تھیں ہر طرف دلاویز خوشبو بکھر گئی انہوں نے عربی زبان میں ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں اور وہ میرے والد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں نے دیکھا تو تھوڑی دور حضرت حاجہ حضرت حاجہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے بہت ہی حسین اور بے نظیر لباس پہنے ہوئے تھے پھر حضرت بی بی فاطمہ نے چراغ میں بتی اور تیل ڈال کر اسے جلایا اور مجھے دے کے فرمایا تیرا یہ چراغ نہیں بجھے گا پیر صاحب گولڑا شریف حضرت مہر علی شاہ قدس سرا رحم اللہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ تشریف لے گئے اس زمانے میں سواری کا ہاتھ رہا انتظام نہ تھا جب وادی احمر پہنچے تو تمام حاجی تھک کر چور تھے جاتے ہی لیٹ کے کسی نے نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی پیر صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد صرف فرض پڑھے اور سونے کا ارادہ کیا دیکھا کہ حبیب حال کے اکبر ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں جب بالکل قریب پہنچے تو میری طرف سے پردہ کر لیا بے دور کر آگے بڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو التفات نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ہماری سنتیں چھوڑ دیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ سن کر پیر صاحب پر گریا تاری ہو گیا دوبارہ عشاء کی پوری نماز پڑھی اور مشہور نعت کہی جس کے چند اشار درج ذیل ہیں اج سکی مندر دی ودیری ہے کیوں دلری اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے نینا لائیاں کیوں جھڑیاں آج محبوب کی محبت کی کسک زیادہ محسوس ہو رہی ہے معلوم نہیں آج یہ ننا سا دل کیوں اتنا اداس ہے میرے روئے روئے میں شوق کی محبت موجزن ہے آج آنکھوں نے کیوں برسات کی جھڑیاں لگا دی ہیں حضرت سید علی حجویری حضرت داتا گنج کو امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحم اللہ سے خاص عقیدت تھی اور تعمیل دستور شریعت میں ان کے اتباع کو مستند سمجھتے تھے اس عقیدت کے ضمن میں اپنی مشہور تصنیف کشف الماجوب میں تحریف فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا ایک مرتبہ موزن اول حضرت بلال کے مزار مبارک کے سرحانے سو گیا خواب میں دیکھا کہ میں مکہ موزمہ میں ہوں اور حضرت رسول اللہ بابے بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح کوئی بچہ کو گود میں لے لیے ہوئے اسی طرح ایک عمر رسیدہ شخص کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں میں دوڑ کر آپ کی خدمت اقدس میں پہنچا اور پائے مبارک کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ عمر رسیدہ شخص کون ہو سکتا ہے اتنے میں میرا خطرہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف ہو گیا آپ نے فرمایا یہ شخص تیری قوم کا امام ہے یعنی ابو حنیفہ اس حاب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق ہونے پر روح پرور امیدیں بند گئیں اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت امام اعظم رحم اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی ذات صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور احکام شرح کے لیے باقی ہیں اس لیے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و شرح کے حامل تھے اگر میں انہیں بذات خود چلتے ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں اور باقی الصفت کے لیے اح اور ثواب دونوں کا امکان ہے لیکن چونکہ انہیں رسول اللہ کی گود میں دیکھا لہٰذا معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے اور اب ان کا ان سے کسی طرح کی ہتاح کا امکان نہیں ہے اس لیے جس شخص کا وجود رسول اللہ کی ذات اقدس میں فنا ہو چکا ہو وہ بھی امکان حطاح سے پاک ہے حضرت شیخ بہاؤدین ذکریہ رحم اللہ جب اپنی باکمال مرشد شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہر وردی رحم اللہ کی خدمت میں بازیاب ہوئے تو یہ انتظار رہا کہ حضرت شیخ الشیوخ ہرکا پہنائیں گے ایک رات حاب میں دیکھا کہ ایک بڑا آراستہ مکان ہے جو انوار و تجلیات سے جگمگا رہا ہے درمیان میں ایک مرصع تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں دائیں جانب حضرت شیخ الشیوخ دس بستہ کھڑے ہیں اور قریب ہی چند چرہے اور قریب ہی چند ہرچے لٹکے ہوئے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ حضرت شیخ الشیوخ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ میں قدم بوسی حاصل کروں رسول اللہ نے ان لٹکے ہوئے حرکوں میں سے ایک حرکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حرکہ بہاؤدین کو پہناؤ حضرت شیخ الشیوہ نے ارشاد کی تعمیل کی پھر علی الصبح مجھے طلب کیا جب میں حاضر حدمت ہوا تو دیکھا کہ وہی مکان ہے اور اس طرح بالکل ویسے ہی اسی طرح ہرچے لٹکے ہوئے ہیں حضرت شیح الشیوخ نے وہی حرکہ جس کی جانب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اتار کر مجھے پہنا دیا اور فرمایا اے بہا الدین یہ حرکہ رسول اللہ کی بخشش ہے اور میں درمیان میں صرف ایک واسطے کی حیثیت رکھتا ہوں کسی کو بغیر اجازت نہیں دے سکتا پھر حکم دیا اب تم ملتان جال کر ہدایتِ حلق میں مصروف ہو جاؤ ایک نوجوان زمیندار بارہ برس سے دروشری پڑھ رہے تھے مگر رسول اللہ کی زیارت نہ ہوئی تھی حالانکہ دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت تھی بہت جتن کی ہے مگر گوہر مراد ہاتھ نہ آیا کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہیں لہٰذا ایسی زندگی سے کیا حاصل اور خودکشی کے لیے ایک درخت پر چڑھ گئے رسی کا بھندہ گلے میں ڈالا اور دوسرا درخت کی ٹہنی سے باندھ کر کود پڑے درا سے لٹ کے ابھی تڑپ ہی رہے تھے کہ رسول اللہ تشریف لائے اور انہیں کمر سے پکڑ لیا رسی ٹوٹ گئی اور ہاپ میں دیدار کے خوش بخت تمنائی کو حالت بیداری میں زاری آنکھ سے شرف زیارت حاصل ہو گیا مگر تابے دیدار نہ لاتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئے شہید نبی کے تابے ہوتا ہے نبی شہید کے تابے نہیں ہوتے جب شہدا زندہ ہیں تو قرآن پاک کے بیان کردہ اس قانون کے مطابق انبیاء بھی زندہ ہیں اور رسول پاک جو تمام انبیاء کے سردار اور امام ہیں وہ بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں اس دنیا میں موجود تھے اور اب بھی اسی طرح موجود ہیں شریف کے فضائل میں ہے کہ جب کوئی بندہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بندہ براہ راست رسول اللہ کے روزہ مبارک کے سامنے آ جاتا ہے رسول اللہ نور تھے یا بشر اور آپ کو غیب کا علم تھا یا نہیں اس سلسلے میں رسول اللہ کی امت میں دو گروہ کام کر رہے ہیں ایک گروہ رسول اللہ کے بارے میں دماغی سوچ و بچار سے کام لیتا ہے یہ لوگ جب دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو اس قسم کے سوالات ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ حضور نور تھے یا بشر اور آپ کو غیب کا علم تھا یا نہیں اور ایسی گستاح بھی سامنے آتی ہے جب کچھ لوگ رسول اللہ کو بڑے بھائی کا درجہ دے دیتے ہیں جس سے اسلام کی عمارت ہی ڈھیر ہو جاتی ہے کیونکہ بڑے بھائی سے اختلاف اور لڑائی بھی ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے ارشاد مبارکہ ہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں دوسرا طبقہ رسول اللہ سے دلی اور قلبی تعلق رکھتا ہے قلب اس لیے صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دماغ کے مقابلے میں عقل کے بجائے نور کا وجدان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ میں مومن کے دماغ میں رہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ بشر بھی ہیں اور بحثیت حاتم النبیین رحمت اللہ علمین اور اللہ کے محبوب نور ہیں اب اگر رسول اللہ بشر نہ ہوتے تو رسول اللہ اپنی امت کی بشری کمزوریوں کے لیے کس طرح رہنمائی فرماتے رسول اللہ بازار تشریف لے جاتے تھے کاروبار کرتے کھانا کھاتے تھے آپ نے شادی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بھی تھے انہوں نے جہاد بھی فرمایا اس کے لیے ان کے اندر بشری تقاضا موجود تھا لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے بشری تقاضے موجود ہونا ایک الگ بات ہے اور ان کا استعمال کرنا الگ بات ہے مثلا ایک آدمی عام آدمی جب کسی بشری تقاضے کو استعمال کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کی اپنی ذات اولاد بیوی یا ماں باپ ہوتے ہیں لیکن جب آپ رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ نے بشری تقاضوں کی تکمیل میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی رسول اللہ نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو نہ صرف لوگوں نے رسول اللہ کو بے پناہ تکالیف دی بلکہ انہیں طرح طرح کی پیشکش کی کہ بادشاہ بن جائیں و زر قبول فرما لیں یا خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کر لیں لیکن رسول اللہ نے کسی بات کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اللہ ایک ہے یہ جو تم نے تین سو ساٹھ بت بنا رکھے ہیں یہ بیکار ہے ہیں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے رسول اللہ کی پوری زندگی کے مطالعے سے ہم ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے جس بشری تقاضے کو بھی پورا کیا اس میں ان کی اپنی ذات کی بجائے اللہ کی ذات شامل تھی جبکہ ہمارے سامنے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا رسول اللہ میں بشری تقاضے یعنی بھوک پیاس یا نیند نہ ہوتی تو نوح انسانی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ہم میں سے نہیں یہ تو ماورائی محلوق ہیں اور ہم ان کی پیروی کس طرح کریں جیسے ہم فرشتوں کی تقلید نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں بھوک پیاس اور جنس کا جذبہ نہیں ہے فرشتے الگ محلوک ہیں اور انسان الگ محلوق ہے انسان ان کی تقلید نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے انہیں بشری تقاضوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح دنیا میں پیدا کیا اسی نظام کے تحت ان کی پرورش ہوئی اور ان تمام جذبات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری جو انسان کے اندر ہوتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک عمل اور ہر ہر لمحہ اللہ کے لیے وقف تھا رسول اللہ نے دیگر انبیاء کی طرح ان تمام بشری تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نوح انسانی کو توحید کے پلیٹ فارم پر جمع کیا بحثیت پیغمبر بشر پیغمبر بحثیت بشر یہ مشاہدہ رکھتا ہے کہ ہر چیز کا حالق اور رازق اللہ ہے جو ہر کام پر قدرت رکھتا ہے اس لیے پیغمبران علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تقاضے حالق کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں جبکہ ایک عام بندے کی زندگی کے تقاضے اس کی اپنی ذات برادری یا قوم تک محدود ہوتے ہیں عام انسان یہ تقاضے وسائل سے منسلک کرتا ہے یہ کہنا کہ رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں بے ادبی اور گستاہی ہے بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں رسول اللہ باعث تحلیق کائنات اور نور اول ہیں حضور کلندر بابا اولیا رحم اللہ سے میں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ رسول اللہ کی بشریت تو سمجھ میں آتی ہے لیکن رسول پاک کا یہ ارشاد کہ سب سے پہلے میرا نور بنا اور اس نور سے کائنات بنی کا کیا مطلب ہے آپ رحم اللہ نے فرمایا کہ صورت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے جو سارا نور ہے اللہ نے اپنے اندر سے تھوڑا سا نور نکالا اور اسے ساری کائنات بنائی جس نور سے کائنات بنی ہے اس نور کی اپنی کوئی بسات یا بنیاد تو ہونی چاہیے تو پہلا نور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جدا کیا وہ رسول پاک کا نور ہے اور کائنات رسول پاک کے نور سے بنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ تجلیات کے نزول کا پہلا قدم رسول پاک ہے اور رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے منبع انوار بنا دیا ہے رسول پاک کا تجلیات و انوار روشنی اور طاقت کا نزول ہوتا ہے اور ایک جرنیٹر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کو ساری کائنات میں تقسیم کر رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے یعنی اللہ عالمین کو تحلیق کر رہا ہے عالمین کے لیے وسائل فراہم کر رہا ہے اور عالمین کو زندگی عطا فرما رہا ہے اور رسول اللہ کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے وما ارسل کا اللہ رحمۃ للعالمین اے محمد ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کا رب اللہ ہے ایک مکمل طاقت توانائی نور علا نور ہے نور ایسی روشنی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ کی تجلی کے حامل رسول اللہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا اور منتخب کر کے سارے انوار اور روشنیاں رسول پاک کے اندر منتقل کی اور رسول پاک سے ساری کائنات کو تقسیم کرائیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین میں عالمین کا رب ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے ذریعے حیات وسائل علم صلاحیت یا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تقسیم کرتا ہوں کائنات ایک دنیا کا نام نہیں ہے بلکہ ہماری دنیا کی طرح اربوں دنیائیں ہیں میں نے کتاب کلندر شور میں لکھا ہے ایک کتاب المبین ہے قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ اس طرح ہے لام را تل کا آیات الکتاب المبین پھر لوہے محفوظ ہے بل ہوا قرآن المجید محفوظ اس طرح ان کا الگ الگ تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے علم لادنی کے حامل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اہل بیت اور اولیاء اللہ روحانی علوم کی تشریح میں فرماتے ہیں ایک کتاب المبین میں تیس کروڑ لوہے محفوظ ہیں ہر لوہے محفوظ میں اسی ہزار حضیرے ہیں ہر حضیرے میں ایک خرب مستقل آباد نظام شمسی ہیں ہر نظام شمسی میں سات نو گیارہ یا تیرہ ستارے اور سیارے ہیں کمپیوٹر سے بھی حساب نہیں لگایا جا سکتا کہ ایک کتاب مبین میں کل کتنی زمینیں کہکشانی نظام چاند اور سورج کی زندگیاں ریکارڈ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں انوار تقسیم کرنے کے لیے جس ذات کا انتخاب فرمایا وہ رسول اللہ ہیں یہاں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین فرمایا رحمت دنیا نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان عالمین میں انسانوں جیسی محلوق بھی ہیں اور دیگر محلوقات بھی آباد ہیں کہیں محلوق ٹرانسپیرنٹ ہے کہیں سیاہ ہے اور کہیں نورانی ہے ان تمام عالمین میں جہاں کہیں بھی یہ بے شمار محلوقات آباد ہیں وہاں رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں آپ اس مادی دنیا میں بشر ہیں اور اس دنیا میں جہاں روشنی کے محلوق آباد ہے بحثیت روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں فرشتوں کی دنیا میں جہاں نورانی محلوق آباد ہے رسول اللہ بحثیت نور بشر ہیں فرشتوں کی دنیا میں جہاں نورانی محلوک آباد ہے رسول اللہ بحثیت نور بشر ہیں یعنی رسول اللہ جس عالم میں ہیں چاہے وہ مادی عالم ہو روشنی کا عالم ہو یا ٹرانسپیرنٹ عالم ہو بحثیت بشر کے موجود ہیں اور ان عالمین میں اللہ کی تجلیات و انوار مہیا کرنے کی حیثیت سے نور بھی ہیں الفاظ میں رسول اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی بے شک ہم ویسا ہی سمندر اور بھی لے آئیں اللہ تعالیٰ رب العالمین اور رسول اللہ رحمت اللہ عالمین ہے رب العالمین کے کلمات اور رحمت کی باتیں بھی ختم نہیں ہوتی اگر رحمت اللہ عالمین کی رحمت کو تلاش کیا جائے تو سارے الفاظ ختم ہو جائیں لیکن رسول اللہ کی تعریف باقی رہے گی اللہ کے بعد بزرگ ترین مقام رسول اللہ کا ہے رسول اللہ سے عقیدت کس طرح ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں مال دینے کی دعوت دی جس میں تمام صحابہ اکرام نے حصہ لیا اور مسجد نبی میں سامان کا ڈھیر لگ گیا آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو حضرت عمر نے فرمایا گھر کا آدھا سامان ہردو نوش لے کر باقی سب لے آیا ہوں پھر رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کیا لائے ہو انہوں نے کہا میں تو گھر کا سارا ہی سامان لے آیا ہوں اور اہلحانہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں یہ ہمارے لیے محبت اور عقیدت کی ایک بے مثال مثال ہے رسول اللہ سے جتنی بھی محبت ہو سکے وہ کم ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب جائیں اور عقیدت کو پالیں تو کچھ حاصل ہوتا ہے اگر رسول اللہ سے عشق و محبت کا تعلق نہ ہو تو بات نہیں بنتی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے اپنی محبت اور تعلق کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچتے ہیں اور مومنین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ بہت مہربان اور محبت کرنے والی شفیق ہستی ہے اور وہ رحیم و کریم ذات اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے امتی کی ضرور بخشش فرمائیں گے ہمیں اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو اپنے اتحاد اور اتفاق کے لیے بنیاد بنانا چاہیے نہ کہ امت مسلمہ اس مسئلے میں تفرقہ کا شکار ہو اگر رسول اللہ کا حقیقی تعلق نصیب ہو جائے تو پھر اس قسم کے خیالات ذہن میں نہیں آتے کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر یا یہ کہ انہیں غیب کا علم تھا یا نہیں وہاں تو صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں ہمیں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے کہ وہ عشق کا رنگ لیے ہوئے ہو اور عقیدت میں داخل ہو جائے ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی نسبت حاصل ہے ہمیں نسبت محمدی سے اپنے دل و دماغ اور ظاہر و باطن کو یکساں طور پر رنگین کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے اور ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے اللہ حالک ہے اور بندے محلوق ہیں اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو محلوق کو محبت سے پیدا کرتی ہے اور اتنی شفیق اور مہربان ہیں کہ محلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی قائم رکھنے کے لیے تمام ضروریات اور زندگی کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے اور نیک امال کی جزا میں اور آرام کا مقام جنت بنائی ہے تمام پیغمبر اور اور رسول اللہ ایک ہی بات کہتے رہے اس دعوت کا پرچار کرتے رہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑو اور اللہ کو شریک نہ بناؤ بت پرستی نہ کرو اللہ نے محبت کے ساتھ تمہاری تحلیق کی ہے اس لیے اللہ سے محبت کرو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے بارے میں پیش کوئی کرتے رہے کہ سب سے آہر میں اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو انعام و اکرام رکھے ہیں ہم سب تو اس کا زمیمہ ہیں ہمارے بعد سب سے آہر میں ایک بندہ پر اللہ کے انعامات اور اکرامات کی تکمیل ہوگی جو دراصل اللہ کی پیش کردہ امانت کی تکمیل ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے اپنی امانت سماوات زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو ان سب نے کہا کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے اگر آپ نے یہ بار ہمارے کندھوں پر ڈال دیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے اللہ نے آسمان اور زمین کے اندر کتنی زبردست چیزیں بنا رکھی ہیں جن میں بے پناہ قوت اور صلاحیتیں پوشیدہ ہیں اسی طرح پہاڑ کتنی قوت رکھتے ہیں لیکن زمین آسمان اور پہاڑوں نے کہا کہ ہماری صلاحیت نہیں ہے اور پہاڑ نے کہا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں جن میں گروہ میکائل اور گروہ جبرائیل بھی شامل ہیں ان سب کو اللہ نے اپنی امانت پیش کی ان میں سے انسان نے یہ امانت اپنے کندوں پر اٹھا لی بے شک انسان نے جلد بازی اور جہالت میں اپنے اوپر ظلم کیا جب اللہ نے اپنی امانت پیش کی اور انسان نے اسے اٹھا لیا تو پھر یہ اللہ کی مشیت بن گئی کہ اس امانت کی تکمیل ہو اور شعور انسانی اتنا طاقتور ہو جائے کہ یہ امانت پوری کی پوری اس کے اندر منتقل ہو سکے شعور انسانی کے اندر سکت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے تاکہ آدم کی اولاد میں شعوری وسط پیدا ہو سکے آدم کے بعد دوسرے پیغمبر آتے رہے اور شوری سکت جمع در جمع بڑھتی گئی جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے شعور ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار شعور کی مجموعی صلاحیت رسول اللہ کو منتقل ہو گئی تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن میں نے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی تمام نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کر دیں اور دین اسلام کو پسند کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی نعمت پوری ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ صلاحیتوں کی تکمیل ہو گئی اور شعور اتنا طاقتور ہو گیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم امانت کے امین بن گئے اس کا عملی مظاہرہ واقعہ مراج ہے شعور انسانی کی بلوگت اور وسط کا یہ واقعہ بے مثال ہے رسول اللہ کو مراج اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کی سکت اور ہمت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی مجموعی سکت سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تارے کی قسم جب وہ اترے تمہارے رفیق نہ راہ بولے ہیں نہ بھٹکے ہیں نہ حاش نس سے کوئی بات کرتے ہیں مگر وہی جو انہیں وہی کی جاتی ہے انہیں نہایت قوت والے طاقتور نے سکھایا پھر اس نے اپنا جلوہ فرمایا جب وہ آسمان بری کے بلند تر کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے دو کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر اپنے بندے پر وہی فرمائی جو بھی فرمائی دل نے جو دیکھا جھوٹ نہ دیکھا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں سے ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو اس کو ایک بار اور بھی جلوہ فرما دیکھا سدراۃ المنتہا کے پاس اس کے نزدیک جنت الماوا ہے جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ کسی اور اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی بے شک انہوں نے اپنے رب کی کتنی ہی بڑی نشانیاں دیکھیں رسول اللہ مراج سے اپنی امت کے لیے السلوات مراجت المومنین کا تحفہ لے کر آئے قرآن پاک میں ہے بے شک نماز فواہشات منکرات اور برائیوں سے روکتی ہے نماز قائم کر کے مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے اور فواہشات منکرات سے بچ جاتا ہے آج بے شمار لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا وہ منکرات اور فواہشات سے بچے ہوئے ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ نماز اپنی جگہ اور بے حیائی بے ایمانی دگا بازی جھوٹ اپنی جگہ نماز الگ کام ہے اور برائیاں الگ کام ہیں جبکہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ کر خواہشات اور منقرات سے نہیں بچا تو کسی بھی صورت اس نے نماز قائم نہیں کی نماز کا مطلب اور پیمانہ ہی یہ ہے کہ انسان خواہشات اور منکرات سے بچ جائے رسول اللہ نے اپنی مراج کے ساتھ ساتھ مومنین کی مراج کا بھی ذکر فرمایا ہے نماز مومنین کی مراج ہے نماز کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ پچاس نمازوں میں سے پانچ نمازوں کے لیے رسول اللہ نو مقامات نیچے آ کر چھٹے آسمان پر حضرت موسا علیہ السلام کے مشورے سے واپس آتے جاتے رہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ مقام محمود پر فائز ہے جو چھٹے آسمان سے نو مقامات بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے حضرت موسا علیہ السلام کا مقام یا درجہ کم کرنا مقصود نہیں لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ چھٹے آسمان اور مقام محمود میں واضح فرق ہے رسول اللہ کی کوئی بات نوز بلا افس نہیں بلکہ رسول اللہ کا ہر عمل اور ہر کول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آپ کی کوئی بات حکمت سے حالی نہیں تو السلوات معراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کا پورے حقوق و اداب کے ساتھ قائم کرے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا منکشف اور روشن ہو جاتی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے مرتبہ احسان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ احسان کے ایک درجے میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اعلیٰ درجہ میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے مومن کو سلاد یا نماز کے ذریعے غیبی دنیا کا انکشاف ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے جب وہ اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ سے زیادہ اور بڑا تو کوئی غیب نہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن مرتبہ احسان کے پہلے درجے میں یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے اور مراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ مومن صحیح معنوں میں پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرے تو وہ مرتبہ احسان میں داخل ہو جائے گا آداب سے مراد یہ ہے کہ پاک صاف ہو جگہ پاک ہو اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں قبلہ رو ہو یہ نماز کے ظاہر اور جسمانی آداب ہیں لیکن نماز کے روحانی آداب بھی ہیں وہ یہ کہ نماز میں مکمل یکسوئی ہو اور آپ کے اندر یہ کیفیات مرتب ہوں اور آپ یہ محسوس کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں السلات مراج المومنین ان بندوں یا مومنین کو حاصل ہوتی ہے جو نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیتے ہیں رسول اللہ کی مراج یہ ہے کہ رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اس طرح قائم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راز و نیاز کی باتیں کی مومن کی مراج اور رسول اللہ کی مراج میں فرق ہے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ تک جو قربت حاصل ہوئی وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو نہیں ملی مسلمان بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر رسول اللہ مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے آپ ایک آدمی کے نام سے واقف ہیں اور دوسرے آدمی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے جیسے آپ ایک ادیب کی تحریر سے متاثر ہو کر اسے جانتے ہوں اور دعویٰ کریں کہ میں اسے جانتا ہوں جبکہ دوسرا فرد اس ادیب کے ساتھ شب و روز میں رہتا ہے اس کے روزمرہ کی معمولات اور دلچسپیوں سے واقف ہو اور اس کا ذاتی دوست ہو اس دوسرے فرد کو زیادہ قربت ہوگی واقعہ مراج میں جو سعادت اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا آپ ہی کے لیے محسوس ہے بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے صرف رسول اللہ کو ہی یہ گوہر مقصود ملا اور مراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دوستی سے مشرف ہوئے اور سلاد کی صورت میں مومنین کے لیے مراج لے کر آئے مراج و نبی کے سلسلے میں یہ بیان کرنا ضروری ہے نماز مومنین کے لیے معراج ہے سلاد کے ذریعے مومنین کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اصل معراج تو بہت بڑا درجہ ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی رسول اللہ کی طرز فکر بھی مومنین کے لیے معراج ہے مراقبہ ہے شب معراج اس رات ادب و احترام سے تمام آداب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یا حیو یا قیوم اور درو شریف پڑھنا چاہیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کا مراقبہ کریں یا رسول پاک کا تصور کر کے مراقبہ کریں اور جس طرح واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے تمام انبیاء نے آپ کی اقتدامی سلاد قائم کی اور پھر آپ آسمان پر تشریف لے گئے جس طرح بھی سمجھ آئے آنکھیں بند کر کے اس واقعے میں اپنے دماغ میں دہرائیں اور نوافل پڑھیں مسلمان جتنے بھی گنہگار گار ہو لیکن بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اس سعادت سے انہیں رسول اللہ کی نسبت حاصل ہے اس سعادت اور نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے معراج کے موقع کا تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں تمام انبیاء جمع ہیں رسول اللہ نے امامت کرائی اور پھر آسمانوں سے گزر کر حق تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے و دو زخم ملاحظہ فرمائی اور پھر واپس تشریف لائے فلم کی طرح اس واقعے کو ذہن میں دہرانے سے دماغ یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ کی تجلی کا دیدار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل ادا کرنے کا بہت شوق تھا آپ اتنی لمبی لمبی رکت ادا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا شب معراج میں حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ نوافل قائم کرے جب مومن پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ سلاد قائم کرتا ہے تو غیب اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بشرا لباس میں اپنا دیدار کرایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ کے بشرا تعارف کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور سب سے آہر میں رسول اللہ اس دنیا میں بشرا صورت میں تشریف لائے اس دنیا میں بشری صورت میں تشریف لائے واقعہ مراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی صورت میں اپنا دیدار کرایا ہمیں رسول اللہ کی محبت اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے شب مراج بڑی بابرکت کھڑی ہے اس ساتھ اپنے گناہوں کی سیاہ بختی دور کر کے اس پردے کو ہٹانا چاہیے جو محدودیت اور شکاوت کا باعث بن گیا ہے کلمہ گو مسلمان کی حیثیت سے ہر ایک نے رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دی ہوئی ہے یہ رسول اللہ کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ رسول اللہ کی رحمت اور کرم ہم پر محیط ہے اس نسبت سے ہمارے اندر موجود نور نبوت میں حرکت پیدا ہو جائے تو ہماری روح نور نبوت سے لبریز ہو کر میراج کے انوارات سے منور ہو جائے گی مقامی محمود اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب اور برگزیدہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحلیق کی ہے کائنات میں حالق اور محلوق دو ہستیاں سامنے آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اور محلوق کے درمیان ایک ایسی ہستی کو پردہ واسطہ یا میڈیم بنایا جو حالق سے قریب ترین لیکن محلوق ہے رسول اللہ کا ارشاد عالی مقام ہے اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تحلیق کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفات کا بیان فرمایا ہے کائنات کائنات کی کی ابتدا ابتدا بھی میں ہوں اس کائنات کی انتہا بھی میں ہوں اس کائنات کا ظاہر اور باطن بھی میں ہوں ایک احاطہ اور دائرہ ہے اور وہ دائرہ اللہ ہے اور تم اس کے بیچ میں ہو اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ غیب اور شہود دونوں کو جانتا ہے وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے کوئی چیز مجھ سے محفی نہیں ہے جو تم مجھ سے چھپاتے ہو وہ میں جانتا ہوں اور جو تم کرتے ہو وہ سب میرے علم میں ہے میں تمہاری رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہوں قریب بھی نہیں بلکہ اقرب اقرب کا مطلب ہے جس میں فاصلے کا تعین نہ کیا جا سکے فاصلہ تو ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اسے ملی میٹر میں بھی ناپ نہیں سکتے میں تمہارے اندر موجود ہوں تم دیکھتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سنتے ہو تو میری سماج سے سنتے ہو جب تم بولتے ہو تو میرے نتک سے بولتے ہو جب تم سوچتے ہو تو میرے فواد سے سوچتے ہو اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک کندیل میں ہے اور کندیل گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے اس میں ایک مبارک درخت زیتون کا تیل چلایا جاتا ہے وہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف اس کا تیل ہاں اسے آگ بھی سے بھی نہ چھوئے اس کا تیل ہاں اسے آگ بھی نہ چھوئے روشن ہے نور پر اللہ نور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نور دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نور اللہ نور یعنی نور سے اعلیٰ نور فرمایا ہے عالمی اروا میں محلوقات کی پہلی بنیاد اللہ نور السماوات والارض ہے زمین آسمان اور کائنات کی تحلیق کا پہلا مرحلہ اللہ کا نور ہے نور کائنات کی بنیاد اور پہلا نکتہ ہے اللہ نے کائنات سے پہلے رسول اللہ کا نور بنایا رسول اللہ کے ارشاد گرامی ہے کہ کائنات کا سب سے پہلا فرد میں ہوں اور میری تحلیق نور سے ہوئی ہے یعنی میں اللہ کا نور ہوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول سب سے پہلے رسول اللہ پر ہوتا ہے اور نور کو نور قبول کرتا ہے نور اول سے دوبارہ نزول ہوتا ہے تو نور روشنی میں بدل کر محلوقات بنتا ہے جب اللہ نے چاہا کہ کائنات بن جائے تو کائنات اور اپنے درمیان ایک پردہ قائم رکھا تاکہ حالق اور محلوق الگ الگ ہستی کے طور پر متعارف ہوں رسول اللہ کائنات اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہیں رسول اللہ بحثیت محلوق کائنات کا رخ اول ہے پہلے اللہ وحدالہ شریک ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اس تحلیقی نظام میں اللہ تعالیٰ کی تحلیق رسول اللہ کا نور ہے اور اس کے بعد ساری کائنات ہے اس طرح کائنات میں دو ہستیاں معزز اور محترم ہوئی ایک پیرا کرنے والی ہستی اور ایک وسائل کو محلوک میں تسلیم کرنے والی ہستی تقسیم کرنے والی ہستی ایسی ذات جسے پوری کائنات میں رحمت تقسیم ہوتی رہے اللہ اللہ نوری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی ہے اللہ کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے اے لوگو تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل آ چکی ہے ہم نے تمہاری طرف وہ نور اتارا ہے جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو بھیجا خوشبری سنانے والا چکنہ کرنے والا خدا کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کائنات میں روشنی ہے کائنات میں حیات ہے رحمت المين کی رحمت سے محلوقات میں زندگی اور حرکت تقسیم ہوتی ہے نور آسمانوں اور زمین میں زندگی فیڈ کرتا ہے اے لوگو تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل آ چکی ہے ہم نے تمہاری طرف وہ نور اتارا ہے جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے مرشد کریم حضور کلندر بابا اولیا رحم اللہ سے جب میں نے ان آیات کی تفسیر پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین اور اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ کے لیے رحمت العالمین فرمایا ہے تو رب العالمین اور رحمت العالمین میں کیا فرق ہے میرے مرشد کریم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اول ما حلق اللہ نوری اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ کو تحلیق فرمایا اور رسول اللہ کے مقام محمود میں جگہ عطا فرمائی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی بندے کی پہنچ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب کائنات کے لیے کوئی حکم نازل فرماتے ہیں یا کن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال اور اس کی ربوبیت کے انواریت پہلے رسول اللہ قبول فرماتے ہیں اور وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی جلال اور جمال اور عظمت کو رحمت میں تبدیل کر کے عالمین میں تقسیم کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسری کوئی محلوق اللہ تعالیٰ کی جلال عظمت تجلیات اور انورات کو برداشت نہیں کر سکتی براہ راست برداشت نہیں کر سکتی رسول اللہ باعث تحلیق کائنات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو کن کی تمام تجلیات اور پوری مشیت مقام محمود پر رسول اللہ کے ذہن مبارک میں آ کر رک جاتی ہے اور مقام محمود سے لہروں کی صورت میں تبدیل ہو کر کائنات کو تحلیق کرتی ہیں اس کی وجہ بہت سادہ اور عام فہم ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو تجلیات انورات اور مشیت موجود تھی وہ سب کن کے بعد مظر بن گئے اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ کائنات تجلیات کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتی کائنات میں انسان فرشتے جنات حیوانات نباتات جمادات سب شامل ہیں رسول اللہ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سدرت المنتہا سے اوپر کیا ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں اپنے مکان سے ذرہ برابر اوپر نہیں ہو سکتا مجھے تو جو پیغام ملتا ہے وہ بصورت وہی لے آتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی براہ راست اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل ہو جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جل کر راکھ ہو جائے حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا اس پہاڑ کی جانب دیکھو اگر تم قائم رہ جاؤ تو تم دیکھ لینا حضرت موسا علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کا نزول کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے حضرت موسا جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسا علیہ السلام اس تجلی کو برداشت کر سکے اور نہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر سکا حضرت موسا علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور محلوک کیسے اس تجلی کو براہ راست برداشت کر سکتی ہے رسول اللہ کے واقعہ معراج کے متعلق قرآن پاک میں بیان ہے پھر اس نے اپنا جلوہ فرمایا جب وہ آسمان بری کے بلند تر کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے دو کمانوں کے برابر فاصلے یا اور بھی کم نظام کائنات پر تفکر کیا جائے اور ان لوگوں سے رہنمائی ملے جو اس نظام میں باحثیت ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن ختم نہیں ہوا کن ازل سے جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ مسلسل نشر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں جلال جمال عظمت اور جبروت ہے کائنات میں رسول اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے اندر اتنی سکت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے پر کائنات کے اس جاری و ساری پروگرام کی تجلیات کو براہ راست قبول کر سکے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک پاور ہاؤس سے بجلی بن کر ہائی ٹینشن تاروں کے ذریعے گریڈ سٹیشن آتی ہے اور گریڈ سٹیشن سے گیارہ ہزار کلو واٹ تار کے ذریعے ٹرانسفارمر میں آتی ہے ٹرانسفارمرز میں سے دو سو واٹ تک کم ہو کر گھر میں بلب روشن کرتی ہے اگر پاور ہاؤس سے براہ راست بلب روشن کیا جائے تو بیس ہزار واٹ کا بلب بھی فیوز ہو جائے گا اور جل کر راک ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی کو ہائی ٹینشن برک فرض کر لیا جائے تو جب تک اس کی قوت کم نہیں ہوگی برداشت کے دائرے سے باہر رہے گی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے نظام کے لیے وسائل کی تقسیم ضروری ہے رسول اللہ کی تجلی کو ذہیرہ کر کے سارے نظام میں پھیلاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تجلی کو ذہیرہ کر کے سارے نظام میں پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ حالق ہے جس نے محلوق کو پیدا کیا ہے اور محلوق میں ضروریات اور تقاضوں کی احتیاج رکھتی اور ان ضروریات اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے وسائل بھی تحلیق کر دیے محلوق کو زندہ رکھنے پروان چڑھانے اور محلوق کے جذبات اور احساسات کی آبیاری کے لیے ایک نظم کے تحت وسائل کا نظام جاری اور ساری کر دیا اس نظام میں تواتر توازن اور ترتیب قائم کی تاکہ محلوق بیزاری اور اکتاٹ محسوس نہ کرے مہلوک کو یہ وسائل اس طرح میسر ہیں کہ ضروریات کی کفالت بھی کرتے ہیں اور آنکھوں سے اوجل بھی ہوتے رہتے ہیں اگر یہ وسائل آنکھوں سے اوجل نہ ہو تو محلوق میں بازاری پیدا ہو جائے گی اور ان کے اندر وسائل کی طلب کم ہو جائے اس فارمولے پر غور کرنے سے یہ نتیجہ مرتب ہوگا کہ محلوقات میں جمادات نباتات حیوانات ارض و سماوات اور انسان سمیت پوری کائنات کی زندگی غیب و شہود روحوں پر قائم ہے دو روحوں پر قائم ہے آسان الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات فنا اور بقا پر قائم ہے اگر فنا نہ ہو تو بقا نہیں ہوگی اگر بقا نہیں تو فنا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں فنا اور بقا کا جو نظام بنایا ہے یہ دراصل ایک عمل ہے اسے ہم کائنات کی حرکت اور کائنات کا تغیر کہہ سکتے ہیں حالق اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس میں تغیر نہیں ہوتا اور کسی قسم کی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی محلوق کے اندر تغیر ہوتا ہے محلوق کا مطلب ہے احتیاج جبکہ حالت میں کسی قسم کی احتیاج تغیر تبدیلی یا تعطل نہیں ہوتا حالت کی شناخت شناخت محلوق سے برعکس ہے حالک کسی کا باپ نہیں کسی کی اولاد نہیں حالک کو بھوک پیاس نہیں لگتی وہ کسی گھر کا محتاج نہیں اس کا کوئی خاندان نہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا القیوم لا تاہزہ سنتم تم نوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حیو و یا قیوم خود زندہ اور قائم ہے اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہے حالک اور محلوک کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جس میں ایسا تغیر ہو جو معطل نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سو تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ کبھی اللہ کی عادت میں تغیر دیکھو گے اللہ کے نظام میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کوئی تعطل واقعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو کہا کن ہو یا فیقون تو وہ ہو گیا کن کے اندر لامحالہ یہ راز محفی ہے کہ حالک کچھ چاہ رہا ہے اور پھر حالک نے جو کچھ چاہا وہ ہو گیا تو کائنات بن گئی یعنی ارض و سماوات عالمین انسان جنات فرشتے حیوانات نباتات جمادات جو بھی محلوقات ہے سب وجود میں آ گئی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب جسمانی وجود رکھتے ہیں جسمانی وجود روح کتابیں ہے روح اللہ کا امر ہے اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے ازل میں اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو پہلی تحلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ روح اپنے لیے ایک وجود بنا کر اس دنیا میں اپنا مظاہرہ کرتی ہے بچے میں اگر روح نہ ہو تو وہ بچہ مردہ کہلائے روح جسم کی تشکیل اور پیدائش کے بعد جسم کو بڑھاتی رہتی ہے لیکن بڑھنے سے پہلے جسم غائب ہوتا رہتا ہے ہر پہلے منٹ کو فنا ہے تو دوسرے منٹ کو بقا ہے ہر تیسرے منٹ کو فنا ہے تو چوتھے منٹ کو بقا ہے فنا غیب ہے اور بقا شہود ہے ساری کائنات غیب اور شہود کی ایک بیلٹ پر چل رہی ہے جو چیز کبھی شہود ہوتی ہے وہ غیب میں چلی جاتی ہے فنا بقا اور غیب و شہود کا یہ سلسلہ بلاہے ٹوٹ جاتا ہے شہود اس طرح غیب میں چلا جاتا ہے کہ آدمی باوجود حیات کے اس دنیا میں نظر نہیں آتا میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا مجھے وہ بہت پیار کرتی تھی میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں ہاں میں مجھے ملتی ہیں میرا بہت خیال رکھتی ہیں اور یہاں آ کر میرا تحفظ کرتی ہیں لیکن میری والدہ صاحبہ اب شہود میں نہیں غیب میں ہے آج میں آپ کے سامنے ہوں ایک روز یہ شہود بھی غیب میں چلا جائے گا اس طرح یہ ساری کائنات غیب اور شہود پر قائم ہے غیب کیا ہے غیب اللہ ہے شہود کیا ہے شہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے غیب میں تغیر نہیں شہود میں تغیر ہے غیب اور شہود دونوں ایک دوسرے سے اس طرح چپکے ہوئے ہیں کہ غیب کو شہود سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ شہود کو غیب سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے آپ چالیس سال کے ایک فرض سے اس کے بچپن کے دو ماہ الگ نہیں کر سکتے اس کی جوانی علیحدہ نہیں کر سکتے ستر سال کی عمر تک کون سی علامت ہے جو بدل نہ گئی ہو چہرے کے نقش و نگار حد و حال ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے وہ بچہ جس کا نام رکھا گیا ہے وہ غیب چل میں چلا گیا ہے لیکن شناخت کس بات پر قائم رہی غیب پر اس کا مطلب ہے کہ غیب ہی بنیاد دراصل ہے شہود اس غیب کا مشاہدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی سسٹم کو غیب اور شہود پر متحرک رکھا ہوا ہے جب کائنات کی زندگی زیر بحث آتی ہے تو حیات و ممات اور ان کے وقفوں میں زندگی زیر بحث آتی ہے معصوم بچپن لڑک پن جوانی بڑھاپا یہ سب زندگی کی تقسیم ہیں اور اس میں شہودی کیفیات اور زندگی کی تقسیم ہے چونکہ شہود بذات خود متغیر شے ہے اس لیے متغیر شے کو قائم رکھنے کے لیے بھی متغیر چیزیں درکار ہیں ان میں دن رات شامل ہے کروڑوں سال سے دن رات باری باری بدل بدل کر آ رہے ہیں کبھی رات ہو جاتی ہے کبھی دن آ جاتا ہے لاکھوں سال سے آپ گندم کھا رہے ہیں جو موسم کے حساب سے کبھی غیب میں چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ موجود ہو جاتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جو حیات و مماد کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے حیات و مماد کو قائم رکھنے کے لیے محلوق کو ایک نظام کے تحت وسائل کا پابند اور محتاج رکھنا ضروری ہے جہاں ہم سب ہوا پانی اور کھانے پینے کے محتاج ہے اور اگر پانی یا ہوا نہ ہو تو زمین مردہ ہو جائے گی محلوک ختم ہو جائے گی اصل حیثیت روح کی ہے روح کے بغیر مادی جسم کی کوئی حیثیت نہیں روح کے بغیر مادی جسم کی حیثیت لاش جیسی ہے جب تک روح مادی جسم کو سنبھالے رکھتی ہے آدمی زندہ رہتا ہے اور جب روح مادی جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے محلوقات میں رسول اللہ کو حمد صفت پیدا فرمایا ہے یعنی حضرت یوسف کا حسن حضرت عیسیٰ کا دم یا روح جس سے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اور حضرت موسیٰ کا موجزہ ید دے جس کے ذریعے وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے اور باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا تھا جتنے بھی پیغمبران انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے آج کے دن دین کی تکمیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا جب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی تعلیمات سے نوہ انسانی کا شعور آشنا ہو گیا اور اس شعور میں اتنی سکت پیدا ہو گئی کہ وہ دین کی تکمیل کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبوس فرمایا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان کے اعلان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اللہ اور محلوق کے درمیان جو واسطہ جو میڈیم عالم اروا میں تھا وہ عالم شہود میں ظاہر ہو جائے میرے دوستو ہم اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں جو انسان اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے قلبی اور روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کی امت میں داخل ہونا ابتدائی عمل ہے اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مادی اور زبانی تعلق کے ساتھ رسول اللہ سے ہمارا روحانی تعلق بھی قائم ہو جائے اور اس کا طریقہ تفکر یا مراقبہ ہے جس آن یا جس گھڑی روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے رسول اللہ کے دربار میں حاضری ممکن ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ رسول اللہ کے منصور نظر ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر صلاح و سلام عرض کر سکتے ہیں السلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے عملی پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک کے تحلیقی قوانین سیدنا حضور علیہ صلاوات وسلام کے مقام اور سیرت طیبہ کے روحانی پہلو پر مرشد کریم الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ اعلیٰ ہانوادہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی ارشادات کو جمع کیا گیا ہے ان ارشادات پر تفکر سے انسان کے اندر موجود غیب کے عالمین اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام اور امانتِ الہی سے آگاہ ہو جاتا ہے قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور مشاہدہ سے انسانی ذہن اور علم کو وسط ملتی ہے اور وہ زمان اور مکان کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے صدیوں پر محیط عالمین کا سفر چند لمحات میں مکمل ہو جاتا ہے اس شوری ارتقاء سے انسان کی سکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر محیط اپنے من میں موجود اپنی رگجا سے قریب ہستی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر لیتا ہے مرشد کریم کے ذریعے سالک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے اور بے شک سیدنا حضور علیہ صات وسلام کی نسبت ذات اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے